We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well has اور ہیلو ایوری ون آپ لوگوں کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے معذرت کے ساتھ لاسٹ ٹیوزڈے کو میں نے اسٹریم نہیں کیا تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا ساحل کو بھی میں ویل وشیز نہیں کر سکا اس کی لائف اسٹریم میں فرائیڈے کو بھی نہیں آیا سیٹرڈے کو بھی اسٹریم نہیں کیا تو yes it's been a long time ایسا لگ رہا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر کیا کریں بعض دفعہ بینگ ہیومن آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور یہی لائف ہے اور لائف ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے مجھے بہت مس کیا اندازہ ہے اس بات کا اتنے ڈھیر سارے آپ لوگوں کے میسیجز آئے مجھے کمیونٹی پوسٹ کے اوپر بھی ہر جگہ پہ تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنا بلسنگ ہے کہ اتنے لوگ ہیں جو دعا بھی کر رہے ہیں میرے لیے اچھی وائبس بھی سینڈ کر رہے ہیں پوچھ بھی رہے ہیں تو سب لوگوں کا بہت بہت تھینک یو اینڈ آج ہم اپنی جو شریعہ کی اسٹریم ہے اس کو ہی کنٹینیو کریں گے اور اس میں آج جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ نیکسٹ ویک کے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ ہوگا آپ دیکھیں میں شریعہ کو شریعہ مینول کے تھرو نہیں چلا رہا جس طریقے سے انہوں نے ٹیبل آف کانٹینٹ بنایا ہوا ہے میں اس طریقے سے نہیں چلا رہا بلکہ رادر میں اس طریقے سے چلا رہا ہوں کہ جو ٹاپکس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان جڑے ہوئے ٹاپکس کو لے کے چلا جائے اور اس کے تھرو اس کو چلایا جائے آپ نے دیکھا ہوگا میرا شریعہ کا پارٹ ون ایک ڈفرینٹ اینگل سے چلا وہاں پہ آپ لوگوں کو بیسکس بتایا وہاں پہ آپ کو بتایا کہ تبلیغ اور اسلام میں کس طریقے سے تبلیغ کرنا اور یہ سارا کچھ کیسے ہے سیکنڈ ٹاپک میں آپ کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں لے کے گئے اور کیرلا سٹوری میں جو دوستی یاری بنانی اور یہ سارا کچھ کرنا اس کے اوپر لے کے گئے اور سلیوس کے اوپر تھوڑی سی ٹچنگ کی اور آپ کو بتایا کہ ایڈلٹری کی سزا کیا ہے اور ایڈلٹری اور ریپ کے اندر فرق کیا ہے اسلامک شرح کے اندر تو یہ ہماری دو شریعہ کی لائف اسٹریمس اب سب سے امپورٹنٹ جو لائف اسٹریم تیسری چلتی ہے وہ چلتی میرج کے اوپر میرج اور ڈیورس یہ دو چیزیں جو اسلامک شرح میں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں تو آج کی لائف اسٹریم ہماری میرج اور ڈیورس کے اوپر ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوئے گی وہ ہوئے گی سلیوری کے اوپر یہ سارے ٹاپک ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور دی کیرلا سٹوری کے اندر ان تمام ٹاپکس کو بہت سرسری لیول کے اوپر ایک نون مسلم نے ان لڑکیوں کے انٹرویو کو لے کے ان کو پورٹرے کیا ہوا اور اس نے جس طریقے سے پورٹرے کیا ہے میں اس کی پورٹرینگ کے اوپر تھوڑا سا اعتراض بھی کرتا ہوں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کہتا ہوں کہ یہ پہلی ویڈیو ان لوگوں نے بنائی فرسٹ ٹائم اور وہ ایک بہت امپیکٹ رکھتی ہے ٹو بگن ود لیکن جو ہمارے مسلمان دوست بہن بھائی ہیں جو کہ اس کو سرے سے ریجیکٹ کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور جو ہمارے سیکولر لوگ ہیں جیسے کہ وہ ٹٹی صاحب بہادر ہیں ٹھیک ہے گورو ٹٹی صاحب اور اس ٹائپ کے لوگ ان کو بہت ضروری ہے کہ اصلیت بھی دکھائی جائے جس میں کہ پولیٹیکل کریکٹنیس نہ ہو پولیٹیکل کریکٹنیس کے بغیر ان کو اصل حقیقت دکھائی جائے کہ شریعہ میں کیا ہے کس طریقے سے ہے اور کیسے ہے اور وہ کیسے لنک کرتا ہے کیرلا سٹوری کی ان تمام چیزوں کے ساتھ میں نے کیرلا سٹوری فیک نیوز کے اوپر جو پہلی لائف سٹریم کی تھی آٹھ گھنٹے کی وہ ایک لاکھ ستر ہزار دفعہ سے زیادہ دیکھی جا چکی ہے اس کے بعد میں نے دو شارٹ ویڈیوز ڈالی تھی اس کے بعد میں نے ایک شریا کے اوپر اسی وجہ شروع کیا تھا اور آج یہ کا پارٹ تھری ہم دو یا تین اور اسٹریم بنائیں گے اور ہر دفعہ کی شریا کی اسٹریم میں آپ کو مزید اینڈ مزید ڈیٹا ہی ملے گا میں روپیٹ ٹیلی کاسٹ کے اوپر یقین نہیں رکھتا کسی بھی چیز کو جو میں رپیٹ کروں گا وہ دو سال کے بعد کروں گا ڈونٹ وری تاکہ جس وقت ہمارے پاس مزید لوگ آ چکے ہوں گے تو پھر ان کو بھی بتانا اور آبویسلی جب رپیٹ ہوگا تو کمپلیٹ رپیٹ بھی نہیں ہوگا اس میں مزید چیزیں بھی ہوں گی اچھا دوسرا میں جیسا کہ ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ابھی بھی دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے لائف اسٹریم جو اسٹریم یارڈ ہے اس کے اندر صرف اور صرف دس لوگوں کی اسپیس ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں دس لوگوں کی اسپیس ہونے سے پرابلم یہ ہے کہ جو نان مسلم جوائن کر لیتے ہیں وہ اس اسپیس کو کھا جاتے ہیں لہذا جو مسلمان یا ایسا بھائی جس نے مجھے ریجیکٹ کرنا ہے مومن بھائی وہ جڑ نہیں سکتا تو چونکہ وہ جڑ نہیں سکتا تو آپ جو پرپس ہے اس کو خراب کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں اسٹریم یارڈ کا لنک دوں مت جڑیں لاسٹ ٹائم میں نے انگلش کے اندر لکھ دیا تھا بی آج میں ہندی کے اندر بھی لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو انگلش پڑھنا نہیں آیا وہ ہندی پڑھ لیں لیکن ایٹ لیسٹ نہ جڑیں کیونکہ آپ لوگ اسٹریم یارڈ میں جڑ کے جو ہمارے اسٹریم کا موٹیو ہے اس کو چینج کر دیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے آپ کو بار بار میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ نان مسلمز نہ جڑیں نان مسلمز کے لیے ہم سیپریٹ اسٹریم اسی لیے بناتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب یا آپ کی جو ایشوز ہیں ان کو اور آپ کے جو کنسرنس ہیں ان کو ہم اس کے اندر اکاموڈیٹ کریں اور پلس جو آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ہم سے گپ شپ لگانا چاہتے ہیں ہم وہ گپ شپ آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ سنیں گے اور کریں گے تو لہٰذا ونس اگین میں نے اسٹریم یارڈ کا لنک پن کر دیا ہے فار مسلم ٹو جوائن اور آج وہ تمام مسلمان جو میری یوٹیوب شارٹس کے اوپر جا جا کے بول رہے ہیں کامنٹس کر رہے ہیں اور جن کو میں نے بولا تھا کہ لائف اسٹریم میں جڑیں وہ بھی جڑ سکتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک منٹ کی شارٹ کے اندر جو بات میں بول رہا ہوں اس کو کمپلیٹ ریفرنس کے ساتھ کوٹ کروں بھائی ایک منٹ کی شارٹ جو کہ آپ چالیس یا پینتالیس سیکنڈ کی شارٹ ساٹھ سیکنڈ کی سے کم ٹائم کی شارٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کمپلیٹ ریفرنس کوٹ نہیں کر سکتے اس کے کمپلیٹ ریفرنس میں نے اپنی لانگ ڈسکشنز اور لائیو ویڈیوز کے اندر کوٹ کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی مسلمان کو جو میری یوٹیوب شارٹ دیکھتا ہے اس کو کسی بھی قسم کا پرابلم ہے میری لائف سٹریم میں جڑے پروف می کہ میں نے وہاں پہ کیا غلط کہا ہے اور میں اس کے ساتھ اسی حدیث کا اس قرآن کی آیت کا کانٹیکسٹ تفسیر سب کچھ کھول کھول کے سامنے دکھاؤں گا ڈونٹ وری پہلے بھی دکھا چکا ہوں دوبارہ دکھا دوں گا لہذا مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا لائف میں آئے بات کریں کیا کہتے ہیں وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر بھائی یا تو آپ پاس کریں یا برداشت کریں تیسری چیز نہیں ہے آپ کے پاس پھر ایک اور چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہوں جو مسلمان آ کے کہتے ہیں کہ ایکس وائی زی بندے کے پاس جاؤ الف بے پہ بندے کے پاس جاؤ اور سر ڈبیٹ کرو کیوں بھائی تکلیف آپ کو ہے یا میرے کو میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے میرے پاس آپ کے اے بی سی بندے کے علاوہ آپ کے ارلی محدث آپ کے مجتہد آپ کے معلم آپ کے تفسیر رائٹرز سب موجود ہیں آپ کو کس نے کہا ہے مجھے کوئی تکلیف ہے میں اسلام کی اصلیت دکھا رہا ہوں آپ کا کام ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ان آرگیومنٹس کو ریفیوٹ کر سکتا ہے تو یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو میرے پاس لے کے مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آلریڈی اپنے لوگوں کو سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں اور اسلام کی اصلیت دکھا رہا ہوں I don't need to have a debate with anybody else. میرے پاس انف ڈیٹا آلریڈی ہے یہ جو آپ لوگوں کو تکلیف ہے اور جو آپ کے اسکالرس کو تکلیف ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں اسلام کی اصلیت اسلام کے اندر سے دکھا رہا ہوں اور ہزاروں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ایون پاکستان میں اس وقت جو لاسٹ فگر ہے وہ چار لاکھ کی ہے جو آپ کے اسکالرس نہیں ٹی وی کے اوپر جا کے دیے تو بھائی ہمارا کام نظر آ رہا ہے اور ہم اصلیت دکھا رہے ہیں اسلام لوگ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اسلام کے اندر سے ہم دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی اسٹریم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بھائی جڑے ہیں ان کا نام ہے موہت یادو موہت یادو نہ تو انگلش پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہندی پڑھ سکتے ہیں اور میں اب موہت یادو کو یہ کہوں گا کہ اسکرین پہ لکھی ہوئی ہندی اور انگلش دونوں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے ورنہ فائیو سیکنڈ میں وہ ہوگا جو میں نے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے Pritesh Kapadia ji thank you so very much for super sticker کچھ سپر اسٹیکر سے سپر چیٹ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کپاڈیا جی نے ایک اور 1.99 ڈالر کا سپر اسٹیکر دیا تھینکس الاٹ یہ ہیں جی Rev Azeem David Reverend Azeem David ہوں گے وہ ہمارے یوٹیوب کے ممبر بنے ہیں بہت بہت دھنیہ واد sir thank you Indian ji آتے ہیں کہتے ہیں ایرم دی انبیٹیبل جیو بھائی تمہارا توڑ نہیں ہے thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد نو میٹ سیونٹی سیون ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں I hope you are feeling well have a great stream thank you so very much نو میٹ صاحب سبحان جین جی جڑے ہیں کہتے ہیں ہیلو ارم بھیا آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت جی بالکل بہت بہتر ہے اس وقت thanks a lot feeling much better Aghori ji آئے ہیں کہتے ہیں جی پیراسیٹامول کھا لو بھائی بھی ہیپی اینڈ ہیلدی ٹھیک ہے سر ہر چیز پیراسیٹامول سے صحیح تو نہیں ہوتی لیکن چلیں ٹھیک ہے hi Adam how are you نکل جی آتے ہیں جی I am doing much better sir and جی کیکی جی آئی ہیں کہتی ہیں how are you Adam sir hope you feeling much better جی I am feeling much better thank you Igor ji کہتے ہیں جی stay well stay healthy we need you love from New York thank you so very much Igor جی تھینکس الاٹ نیو یارک سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے فرق جول جی نے نائن پوائنٹ نائن نائن کا سپر اسٹیکر دیا ہے thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد شکریہ حمدہ صاحب اور عمر صاحب جڑے ہیں دیکھتے ہیں دونوں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں جی حمزہ صاحب اچھا، حمزہ صاحب چلے گئے ہیں عمر عمر صاحب سیف آپ مسلمان ہیں سر جی جی چلے سر ایک سیکنڈ دیکھیے سر یہ یادو صاحب نے اسلام کب قبول کیا دیکھ لیں جی موہت یادو صاحب آپ نے اسلام کب قبول کیا سر اوکے اور نہ اور انہوں نے بولنا بھی نہیں ہے اوکے ان کو ریموو کرتے ہیں sir delta delta delta data ji آپ مسلمان ہیں سر ہاں جی میری آواز آ رہی ہے جی سر آپ مسلمان ہیں سر جی جی جی مسلمان سر جی آپ سے پہلے میری کدھر گئے بھاگ گئے بس یہ بتا کے بھاگنا تھا اوکے Alright, جی چلے دیکھا بیک اسٹیج فوراً سے پہلے خالی ہو گیا دیکھیں کتنا آپ لوگ بیک اسٹیج فل بھی ہوتا ہے ایک دم خالی بھی ہوتا ہے لیکن جب فل ہوا ہوتا ہے اس وقت مزید لوگ نہیں جڑ سکتے so this is how bad it is جی عمر شفیع صاحب جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں سر آج آپ آج کی کوئی پرانی چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم آج کے ٹاپک پہ بات کر لیں جی۔ آپ کو یوٹیوب شارٹ سے کسی سے پرابلم تو نہیں تھا آپ نے یوٹیوب شارٹ پہ کوئی کمنٹ تو نہیں دیا جس کے اوپر میں نے کہا ہو کہ جناب لائیو میں آ کے مجھ سے بات کر لیجیے گا نہیں تھا اوکے گڈ جی سر چلے پھر آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں آپ سے سر اسلام میں شادی کے قوانین کیا ہیں اسلام میں ایک دو شادیاں کر سکتے کوئی نہیں ہے قانون کیا ہیں قوانین کیا ہیں مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں قوانین کیا کیا میں سات سال کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں جی نہیں نہیں کر سکتا اوکے یہ قانون دکھائیں ڈھونڈ کے لائیں میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا آپ پاس کریں گوگل کریں مجھے قانون قرآن کی آیت حدیث کچھ بھی دکھائیں جس میں لکھا ہو یہ بات کہ آپ سات سال کی بچی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے نہیں یہ تو غلط ہے سات سال کی بچی میں غلط صحیح کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو آپ سے اسلامک قانون پوچھ رہا ہوں نا آپ کے مطابق غلط ہو سکتا ہے اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے آپ اگر کہتے ہو ہے اوکے مجھے حدیث قرآن کی آیت کچھ دکھائیں جی غلط ہے بالکل بہترین آپ مسلمان ہیں جی سر کوئی بھی صورت سنا دیں کون سے سنا سورہ یاسین سنا دیں وہ یاد نہیں ہے تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی سی بھی سورت سنا دیں تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کون سی سناؤں رکے میں سناتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر چلیں بہترین ہو سر آپ ایسا کریں کہ آپ ذرا سرچ کر کے لائیں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو میں کہاں سے ویریفائی کروں ٹھیک ہے سر کون سی بات بیٹھے یہیں پہ بیٹھے رہے اور سرچ کریں جو ابھی آپ نے کہا نا یہ غلط ہے تو اب آپ نے اسلام کی روح سے ثابت کرنا نا تو اب آپ مجھے ذرا سرچ کر کے لائیں کہ کون سی حدیث کون سی آیت میں یہ بات غلط کہی گئی ہے آپ نکالے نہیں میں آپ کو نکال نہیں رہا یہیں پہ رہیں میوٹ کریں اور گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں جی۔ دیکھیں شاید آپ کو گوگل کوئی ہیلپ کر دے آپ کی جی جی ڈیلتا جی آپ نے کہا تھا مسلمان ہے پھر آپ چلے گئے تھے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میں اپنے ایئرپورٹس کنیکٹ کر رہا تھا تو اچھا۔ میرا آپ سے یہ تھا کہ آپ کا میں نے ایک شارٹ دیکھا تھا اس میں آپ نے غلط چیز کوٹ کی ہوئی تھی سورہ یوسف میں سے آپ نے کہا تھا کہ جو ریفرنس آپ نے دیا ہوا تھا اس میں آپ نے بولا کہ جو عورتیں تھیں جو دیکھنے آئی تھیں جنہوں نے حضرت زلیخا کو بولا کہ مطلب وہ ایک غلط عورت ہے اس کے اوپر یوٹیوب شارٹ ہے میری جی اس کے اوپر آپ کی ایک یوٹیوب شارٹ ہے اچھا، تو آپ نے بولا کہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن چلے خیر بولیں سر میں یاد رہتا ہے آپ کو یاد رہے نہ رہے وہ الگ بات ہے کوئی بات نہیں بولیں بولیں وہ آپ نے اس پہ بولا کہ ان کو قرآن میں غلط عورتیں کہہ کے نہیں میں نے قرآن کا لفظ ہی نہیں بولا ہوا غلط بول رہے ہیں اسی لیے میں نے کہا اس کے اوپر یوٹیوب شارٹ نہیں ہے یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے شارٹ ہوتی ہے انڈر ون منٹ ٹھیک ہے کسی اور بندے نے ادھر سے کوئی کٹنگ کر کے ڈال دی ہو ایک سیپریٹ چیز ہے لیکن اس کو میں نے حدیث سے جوڑا تھا جہاں پہ محمد نے عائشہ کو یوسف کی صاحباز میں سے بیان کیا گیا ہے سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا تھا میں سر آپ آپ بتا دیں نے یہ بولا تھا کہ ان کو غلط عورتیں کہہ کے بلایا گیا تھا جبکہ دیکھیں سر کیا صاحباز یوسف کی صاحبہ ہیں وہ اچھی عورتیں تھیں جو حضرت یوسف کی صاحبہ جی آپ حضرت زلیخا کی وہ جو آئی تھی ملنے آئی تھی ان کی بات کر رہے ہیں آپ حضرت مجھے بتائیں گے مجھے میں تو کچھ بتاؤں گا نہیں کیونکہ آپ کے مطابق نہیں نہیں غلط کوٹ کیا رائٹ سنے رہا حدیث ہاں کے جی، جی۔ الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ ہیں صاحبت یوسف یوسف کی صاحبات ٹھیک ہے وہاں پہ لفظ زلیخا نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اوکے پرفیکٹ اب آپ نے اس کے اوپر کوئی شرح پڑی تھی کہ آپ مجھے ریفیوٹ کرنے آیا تو کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی شرح پڑی اس, جی، اس حدیث کی شرح پر ہی اوکے دکھائیے سر پلیز نہیں میں اس وقت موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے ایئر بڈس کنیکٹ کیے میں اوکے مجھے لنک دیں آپ لنک لے کے ہیں موبائل سے بھی لنک نکلتا چلیں ٹھیک ہے میں لاتا ہوں آپ کو جی آپ لائیے سر ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پہ انہیں رفیو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو صاحبہ بولا ہے وہ ریفرنس یہ ہے کہ دیکھیں جب زلیخا جو ہیں جب ان کا جو مطلب جب وہ نہیں جانتی تھی حضرت علیہ السلام کے بارے میں جب ان کا یہ سارا واقعہ ہوا تھا ٹھیک ہے بفور دیٹ انہوں نے اس ریفرنس کو اس وقت کی چیز کو ریفر کر کے انہوں نے بولا ہوا ہے ان کو بری عورت تھی نا اگر چلے میں اگر آپ کی بات بھی جی، جی۔ مانتا ہوں اگر میں آپ کی بات مانتا ہوں let's forget the of the حدیث اگر میں آپ کی بات جانتا ہوں تو جس وقت ابھی زلیخا اسلام قبول نہیں کری تھی جی جی انہوں نے حضرت یوسف کے اوپر ایڈلٹری کی کوشش کی رادر ریپ کی کوشش کی ایڈلٹری ہوتی ہے دونوں کی رضامندی سے ریپ ہوتی ہے کہ ایک بندے کی رضامندی نہ ہو بالکل ایسے تو کیا اس عورت نے زلیحا نے حضرت یوسف کے اوپر ریپ کرنے کی کوشش کی ہاں یا نا ہاں بالکل ایسا ہی ہے بہترین تو اس وقت وہ بری عورت ہوئی ہاں یا نا بالکل ہوئی بہترین تو اگر میں کسی عورت کو ایک ریپسٹ عورت کے ساتھ کمپیئر کروں تو میں کسی عورت کو برا ہی کہہ رہا ہوں گا نا اس وقت نہیں نہیں میری بات سنیے گا دیکھیں یہاں پہ نہیں کیسے ہے اگر میں آج کل کل نہیں یار میری طبیعت نہیں ہے کہ جب میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے پہلے اس کا جواب دیں پھر آگے سے بولیے گا کوئی بھی اگر میں نے کسی عورت کو کسی ریپس کے ساتھ کمپیئر کروں تو کیا وہ اچھی عورت کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں یا بری عورت کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں پہلے اس کا جواب دیں اس کے بعد جو مرضی ڈیفینڈ کریں I don't care I give you time مجھے بھی سانس لینی ہے جس وقت آپ بول رہے ہوں گے لیکن اس بات کا جواب دیں پھر آگے چلیں جی جناب دیکھیں ایڈم بھائی پہلے آپ بولیں گے پھر میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں پھر آگے بات کریں پلیز سن لیں نہیں نہیں میں میں وہی کہہ رہا نہیں میں جلیبی نہیں بنا رہا پہلے آپ بولیں گے پھر میں سنوں گا جواب دے I don't care man do not tell me یہ ایسے ہونا ہے ویسے ہونا ہے ایسے ہونا ہے سمپل سوال اس کا جواب دیں اس کے بعد اپنی تمید رکھیں جواب پہلے تمید بعد میں پلیز نہیں نہیں پہلی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بولا جی میں آپ کو نکال دوں گا جو میں نے سوال کیا اس کا بعد جواب دیں پھر تمید رکھیں میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا تمید رکھنے کا میری بات کا جواب دیں پھر جتنی مرضی تمید رکھیں I will let you see please پہلے میرے سوال کا جواب اس کے بعد تمہید سوال پوچھو دوبارہ آپ سوال پوچھو اگر میں آج کسی عورت کو کسی ریپسٹ عورت سے کمپیئر کروں تو کیا میں نے اس کو اچھی عورت کہا ہے یا بری عورت کا اس کے برے کام کی وجہ سے بری عورت کا ہے thank you so very much اب تمید رکھیں دیکھیں ان کو برا تب بولا گیا ہے ان کے ایکشن کی وجہ سے دا ریئلائزیشن دیکھیں اگر آپ کوئی گنا کر دیتے ہیں گنا اور غلطی میں اور گنا میں فرق یہی ہے کہ آپ کوتا یا غلطی کرتے ہیں انجانے میں جب آپ کا مائنڈ آپ کو نہیں بتا رہا ہوتا کہ آپ کو کسی نے سمجھ نہیں دی ہوتی اس سے پہلے میں کہوں گا ہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے اب جیسے کورٹ میں یا کسی بھی جگہ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو کیا اسے کہا جاتا ہے کیا اس کے ماتھا چوما جاتا ہے یار بڑا اچھا کام کر کے آگے ہو لیکن اس وقت اس کو سزا ریئلائزیشن کے طور پہ دی جاتی ہے یا جو بھی چیز اس کے ساتھ پروسیڈنگ کی جاتی ہے وہ ریئلائزیشن کے لیے تو وہ ان کو ریفرنس میں اس میں شریعہ میں بولا ہے کہ دیٹ ٹائم جو تھی ان کی صاحبات یا ان کی وہ جو ساری عورتیں تھیں جو بھی ارد گرد تھیں ان کو غلط کہا گیا بٹ آفٹر دیٹ جب انہیں جو ساری یہاں پہ ایک جی۔ رکیں تو بھائی پھر میں نے غلط کیا بولا ابھی تک وہ سمجھائیں مجھے آپ نے بولا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ غلط عورتیں تھیں اس وقت کس وقت وہ غلط کر رہی تھیں بالکل بعد میں جب اسلام قبول کر لیا میں نے اس کی بات نہیں کی آپ نے اس کے بعد آپ بھائی آپ نے کہا کہ آپ کا قرآن ان کو کہتا ہے کہ وہ غلط عورتیں ہیں اس وقت نہیں آپ نے اس وقت نہیں بولا نہیں اوکے چلے نہیں بھائی رکے رکے اسلام قبول کر لیا معافی مل گئی نا اسلام قبول کر کے معافی مل جاتی ہے بالکل بالکل ختم ہو گئی بات اچھا نہیں اسلام قبول کرنے thank you so very much تو کیا اس کا مطلب ہے کہ محمد نے اپنی بیوی کو ایک گندی غلیز ریپسٹ عورتوں سے کمپیئر کیا کہ نہیں کیا سر وہ کے نہیں اچھا، اچھا، ایک منٹ منٹ آپ اپنی مدعا رکھ لینا جواب دے رکھتے ہیں ابھی رکھ لینا ٹائم دوں گا جیسے دوبارہ دوں گا سب لوگوں نے سنا کہ محمد نے اپنی بیوی کو ان عورتوں سے گنا کمپیئر کیا جو عورتیں اس وقت میں میں ریپس تھیں بعد قبول کر لیں توبہ کر لیں اسلام کر لیں سیپریٹ بات ہے it has nothing to do anything لہذا عائشہ کو محمد نے ریپسٹ گنگار بےغیرت عورت کی طرح بولا ہے حدیث صحیح بخاری تین ہزار تین سو چوراسی کے اندر اب بھائی آپ بول لیں پلیز مائک آپ کو دوبارہ دیا جی جی اب آپ نے اب اب آپ نے بول رہی ہے اب میری باری ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب ایک واقعہ آتا ہے جب مکہ میں جو ایک عورت تھی جنہوں نے فاطمہ نے چوری کر لی تھی ٹھیک ہے اور جب ان کو سزا سنائی گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اگر میری بیٹی بھی فاطمہ ہوتی تو اس کا اس کے لیے بھی سزا یہی ہوتی یہی بات ہے آپ آپ کو شاید یاد ہو یاد آگے چلیں مدعے پہ ہاں، ہاں۔ جناب اسی ریفرنس کے ساتھ انہوں نے بولا کہ اگر آپ سے یہ گناہ ہوتا تو آپ کی گنتی بھی ان عورتوں میں ہوتی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ تم گندی عورت بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں سر نہیں سر سر یار دیکھو بات سنو میرے سامنے آئے ہو نا جھوٹ نہیں بولنے کا یہ لو پکڑو حدیث پڑھو کیا لکھا ہوا لاسٹ لائن کیا لکھی ہوئی پہلے وہ پڑھ لو پھر پوری حدیث پڑھ لینا تاکہ تمہاری یہ پہلے ختم ہو لاسٹ لائن پڑھو کیا لکھا ہوا لاسٹ لائن اونچا پڑھو ایک سیکنڈ میں نے پڑھتا ہوں نیچے نکالتا ہوں دیکھو کتنے غیرت لوگ ہیں یہ بعض دفعہ وہاں پہ یہ نہیں بولا جو یہ کہہ رہا ہے محمد نے بولا you are the female the female companion of Joseph تو بھائی میں پوری حدیث میں نے کہا تھا پڑھ لینا پہلے لاسٹ لائن پڑھ لو کیوں بھاگ رہا پڑھنے سے کیونکہ پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اس جی، میں جھوٹ ہی نہیں ہے اس میں جھوٹ ہی نہیں ہے جھوٹ ہی نہیں ہے انہوں نے انہوں نے ریفرنس کے طور پر بولا ہوا ہے یو آر الائک جناب اگر آپ کو انگلش آتی ہو ہاں جی ٹھیک ہے اگر آپ کو آتی ہو اگر آپ نے وہ عربی میں نہیں لکھا ہوا پلیز ڈونٹ سر دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں آدم بھائی پہلی بات یہ کہ آپ تمیز والی زبان سے اور میں بھی تمیز والی کر رہا ہوں میرے بھائی بات سنیں جب آپ میرے ساتھ جھوٹ ہاں۔ بولیں گے میرا پارا ہائی ہوگا نہیں میں کیوں جھوٹ بولوں گا آپ کے ساتھ میں کیوں بولوں گا میں یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے یو آر جوزف یہ جو ٹرانسلیشن کرنے والا ہے اس نے لائک ساتھ میں ڈالا ہے تاکہ عائشہ کو اتنی ذلیلت سے جو محمد نے کہا ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر سکے لائک کا ورڈ آپ کی عربی میں لکھا ہوا بالکل لکھا ہوا ہے اوکے کون سا لفظ ہے اس کا مطلب ہے لائک نہیں آپ نے پوچھا لائک کا ورڈ اس میں عربک میں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا نہیں اس میں نہیں لکھا ہوا بہترین تو لائک جو ٹرانسلیٹر ہے اس نے اس نے ڈالا عائشہ کو عزت دینے کے لیے ڈالا ہے نہیں جناب سر لائک سر لائک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اگزامپل ویسے ہاں جی بالکل ہاں طرح نا لائک اچھا، کا ورڈ دیکھو شو سا کمپینین ختم جو لفظ لائک ہے وہ عائشہ کی زلیل جو محمد نے کیا میں نے نہیں کیا محمد صاحب نے کیا please don't don't blame me اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس کے امپیکٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس نے ٹرانسلیشن میں لائک ڈالا اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس کا پورا جو ہے وہ ہے نہیں ہے کمپلیٹ ریفرنس ہی نہیں ہے اس کے اوپر یہ ہے وہ غلط ہے اور یہ اس کا complete complete complete reference reference reference ابھی ابھی آپ آپ آپ نے نے کر کر دیا دیا کو اب مزید دے دے سکتے ہیں وہ دیں نہیں تو ہم آج کے ٹاپک پہ چلتے ہیں آپ نے کوئی اپنا ریفرنس دینا ہے کوئی حدیث صحیح بخاری کی کوئی ایڈیشنل حدیث دینی ہے جس میں اس سے بڑا متن لکھا ہو اس بارے میں تو میں وہ پڑھنے کو تیار ہوں سر آپ خود پڑھ لیجیے گا مجھے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے یو بلکہ rather you you read it yourself آپ اتنی دیر میں ڈھونڈ لیں داتا بھائی آپ نے میوٹ کیا میں عمر صاحب واپس آئے میں ان سے بات کر لوں جی عمر صاحب ساحل بھائی یہ جو جب میں ساحل بھائی نہیں آئے ابھی ساحل بھائی نہیں آئے جی ایڈم بھائی جب میں وہ یوٹیوب سے یہاں تک آیا نا یہ پہلے آپ کو ریکویسٹ جاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں نہیں سر مجھے نہیں ریکویسٹ جاتا ڈائریکٹ ہوتا ہے کنیکٹ نا سر جی سر بالکل ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے لنک ہے آپ اسے کلک کرتے ہیں ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے جی جی سو آپ نے کہا تھا نا ابھی کہ وہ کوئی سات سال کی بچی اس میں اسلام میں جائز نہیں ہے جی یہ تو سیدھی سی بات ہے کوئی چھوٹی سی بچی اور اس کے ساتھ بھائی شادی کرنا ہے تو غلط عمر بھائی عمر بھائی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے آپ کا دماغ بہت اچھا ہے میں مانتا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے دماغ کے مطابق اسلام بھی یہی کہتا ہے بس یہ بات ہے اسلام یہ نہیں کہتا تو اسلام کے مطابق آپ سات سال کی چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں نا نہیں نہیں کر سکتے اوکے اس کا ریفرنس دے دیں پلیز اتنی دیر میں آپ ڈھونڈتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بھائی ہیں میرے خیال میں انہوں نے بڑے عجیب سے لفظوں میں اپنا نام لکھا ہے میں نے اسکرین پہ ان کا نام ڈال دیا ہے انہوں نے دس ممبر شپ گفٹس کیے ہیں تو ان کا نام ہے تشہا سم تھنگ اور بڑے عجیب سے الفابیٹس انہوں نے یوز کیے ہیں بھائی جان thank you so very much آپ کی ممبر شپ گفٹ جن جن لوگوں کو ملی ہیں تشر تشر صاحب آپ کی ممبرشپ جن جن لوگوں کو ملی ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت تھینک یو تو تھینکس الاٹ اور عمر صاحب پھر چلے گئے بلال صاحب آئے ہیں اتنی دیر میں داتا صاحب جی، آپ جی، جی۔ جب اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں گے اور آپ کے پاس کچھ ڈیٹا آ جائے گا تو آ جائے گا جی بلال صاحب آپ آج کے آپ مسلمان ہیں ویسے پہلے یہ بتا دیں جی بھائی نہیں یہ تو میں تو مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے آپ سے بات کرنے کی بہت زیادہ اچھا ہوئی اور ساحل بھائی آپ کو مین اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اوپر نیچے اوپر ہندی میں نیچے انگلش میں کیا لکھا ہوا سر جی بالکل بالکل نظر آ رہا ہے لیکن نان مسلم فائیو لیکن فور تھری ٹو ون خود جائیں گے کہ میں بلاک کروں سر ہاں مجھے پہلے آپ سے کچھ بات کرنی ہے سیریسلی کون سی زبان سمجھ آتی ہے بھائی آپ لوگوں کو بھائی جان نان مسلم اسٹریم میں جڑیے please non Muslim non Muslim stream میں جڑیے please non Muslim non Muslim میں جڑیے please non Muslim non Muslim stream میں جڑیے please non Muslim non Muslim stream میں جڑیے non Muslims please non Muslim stream میں جڑیے عمر شفیع صاحب واپس آئے آپ رکے رکے جی سر جی مسٹر ٹی آپ کافی پریکٹس کر رہے ہیں ڈونٹ وری آج کل اس وقت ذرا طبیعت ابھی ہنڈریڈ پرسینٹ ریکوری موڈ میں چل رہی ہے تو اس وجہ سے ذرا ابھی مجھے وہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے there was a small accident miss unfortunate accident type کا سچویشن تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا so don't worry I am all good for now but thank you so very much آپ ٹینشن نہ لیں ہم بالکل اس وقت بھلے چنگے ہیں اور ہم اسی لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو in the main time pizza boy صاحب بھی جڑے ہیں پیزا بوائے صاحب آپ مسلمان ہیں mister pizza boy are you Muslim pizza boy unmute کریں یار آپ میوٹ ہیں mister pizza boy okay pizza boy بولنا نہیں چاہ رہے اور رائٹ چلے جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کی اسٹریم کا آ, اگر ہمارے دوست یار تو اس وقت چلے گئے ڈیرا لینے کے لیے دونوں ساحل بھائی سوری ایڈم بھائی جی بھائی یہاں پر یہ مطلب ایسا تو کچھ نہیں کہہ رہے کہ سات سال کی بچی سے شادی کر سکتے یہ صرف اٹھارہ کہہ رہے بھائی کون کہہ رہا ہے کون سی حدیث ہے کوئی نمبر کوئی ریفرنس میرے بھائی یہاں پر لکھا ہے کہ یہ لا ہی نہیں ہے کوئی کہ آپ سیون ایئرز اولڈ گرل سے شادی کر سکتے ہو کہاں لکھا ہے کون کہہ رہا ہے گوگل پہ لکھا ہے گوگل بھائی میرے گوگل جو ہوتا ہے اس نے اسلامک لا دیا آپ کو کوئی وہاں پر لکھا ہے اسلام کے مطابق اوکے انہوں نے کیا دیا اس کے اندر کس طرح کہاں پہ مطلب چودہ سال یا اٹھارہ سال کی لڑکی سے ہاں جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے نا یہ کدھر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہاں سے لی ہے یہ بات رکے رکے ہاں ریفرنس تو وہی ہے نا انہوں نے کہاں سے لی ہے کسی نے بھی کوئی بھی آرٹیکل لکھ دیا اس آرٹیکل کا میں کیا کروں مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ کوئی ایسا مولانا جس نے بولا ہو کہ سات سال کی بچی سے شادی کر مولانا کی مجھے پرواہ نہیں ہے بھائی مولانا نے وہ چیز کہاں سے لی ہے کس حدیث سے لی ہے کس قرآن کی آیت سے لی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ یہ کس میں لکھا ہے کہ سات سال کی بچی سے شادی کرنا جائز ہے نہیں ہے جائز اچھا، نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہے جی جائز نہیں ہے جی دیکھیں کتنا پھنس گئے ہیں آپ لیکن کوئی بات نہیں ہم آگے چلتے ہیں ایک اور بھائی کو بھی لیتے ہیں جی گیمنگ کریش مسلمان صاحب گیمنگ کیش جی مسٹر گیمنگ کیش آپ مسلمان ہیں مسٹر گیمنگ کیش آپ کی آواز نہیں آ رہی اوکے یہ دیکھیے جی آپ کو شریعہ کی ایک کتاب دکھاتے ہیں عمر جی جی جی یہ شریعہ کتاب ہے اس کا یہ صفحہ نمبر 574 ہے جی یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ڈیوس کون کون کر سکتا ہے ڈیوس کون کون کون کر سکتا ہسبینڈ ڈیوس کر سکتا وائف نہیں کر سکتی جی۔ طلاق کون دے سکتا ہے ہسبینڈ ہسبینڈ بیوی نہیں دے سکتی جی۔ اور ہسبینڈ کو سین ہونا بھی ضروری ہے سین کہتے ہیں عقل مند ہونا یعنی کہ وہ پاگل واگل نہیں ہے جی ٹھیک ہے اور ایک دو پھر عمر صاحب ڈراپ ہو گئے اینانومس جی جڑے ہیں جی مسلمان ہیں آپ نہیں مسلمان ہیں آپ نہیں مسلمان ہیں مجھے آپ سے بات کرنی تھی بس ایک سیکنڈ جی جی جی جی سر تو اگر وہ پیوبرٹی آنے کے بعد طلاق دے رہا ہے تو شادی کب کر رہا ہے پیوبرٹی کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو جی نہیں چلیں پیوبرٹی کو دیکھتے ہیں یہ فرسٹ ویٹ ڈریم جب اس کو پہلی گیلی ڈریم آتی ہے آپ کو آج تک گیلی ڈریم جی۔ آئی ہے کہ آپ کا ٹرک جائے سوتے نہیں میں بھی چھوٹا ہوں عمر کیا تمہاری لیکن میں ایک بہت ہی اچھی چیز کے ساتھ واپس آیا ہوں اگر آپ اگر ان سے پوچھنا ہے آپ نے تو پوچھ لیں تب تک میں میوٹ ہوں ورنہ بعد میں مجھے لیکن میری عمر 12 سال سے زیادہ ہے یہ ہاں آپ کی عمر تو مجھے پتہ لگ رہی ہے ڈلتا یہ عمر یار سیریسلی یار you are just a kid man تو جا اپنی پڑھائی کر یار اپنے اسکول میں پڑھ تو یہاں پہ کیا اسلام کے پیچھے کیا عمل لینے بیٹھ گیا ہے مدرسے میں پڑھا ہوں ارے مدرسے میں تو امب بھی نہیں پڑھایا انہوں نے سیریسلی جگر بات سن اگر جو تو مسلمان ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس سٹوپیڈیٹی سے باہر آ جائے ٹھیک ہے مگر بھائی تیری عمر ایسی نہیں ہے یار پڑھائی پہ زور دے نہیں یار آپ تو اسلام کی امیج کو گرا رہے غلط ہاں۔ بات ہے نا تو یار یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کو امب کا نہیں بتا اور آپ کے مدرسے والوں نے آپ کو امب کا نہیں بتایا آپ ایسا کریے گا کیا سکھایا کہ آپ ایک ریفرنس نہیں لا کے دے سک رہے آپ اسلام کے بارے میں غلط بولے جا رہے ہو یہ کوئی طریقہ ہے کیا غلط بولا ہے چلو ایسا کرو بھائی بات سنو جاؤ یار آپ اپنے گھر جاؤ عمر بھائی آپ بہت چھوٹے بیبی ہاں۔ ہو ابھی گو اسٹڈی hmm. آپ میتھس پڑھو انگلش پڑھو کوئی اچھے بڑے بندے بنو کالج میں عمر عمر مجھے نہیں پرواہ کہ سیکس مسلم نے کیا ویڈیو بنائی ہے پلیز یار آپ کی عمر یار یار ڈلتا بھائی تم تو مسلمان ہو یار اس کو کچھ بیک سٹیج میں اس کو ذرا مشورہ دو یار ایڈوائس دو اس کو کہ پڑھائی کر کن کاموں میں پڑ گیا <laughs> نہیں نہیں یار عمر یار پڑھو ابھی ہم صفی اول میں موجود ہیں ایڈم جیسے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے وہ سمجھ بھی جائیں گے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے زیادہ دیر عقل نہیں آتی بندوں کو لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی تو جی بالکل چھوڑ دو ان کو صحیح اپنے ایک دم صحیح بولے آپ ابھی ابھی جاؤ ابھی جا کے اپنا میتھمیٹکس کا کوشچن جا کے سالو کرو چلو ابھی جاؤ اچھے سے سمجھائیں گے سمجھائیں گے یہ ایک دن خود اللہ اکبر بولیں گے جی جی بالکل بالکل ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ کل عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد گھر جا یار نہیں ایسا ہوتا او مائی گڈنس سیریسلی مین کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا دلتا ایک سکن رکنا یار یہ ہاں مکسی تو مسلمان ہے سر آپ ہلو <clears throat> جی آپ مسلمان ہیں سر <clears throat> ہاں بھائی اوکے سر ادھر رکیے گا میں ذرا ابھی ڈلتا بھائی سے بات کر لوں پھر آپ تک آتا ہوں جی ڈلٹا اچھا، جی میں نے آپ کی جو ہے آپ نے جو جس بات کے اوپر بولا کہ حضرت عائشہ کو ان صاحبات کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تو ہم نے بات ختم کی تھی نا ہاں۔ آپ نے ایک مفصل والی حدیث لے کے آنی تھی کیا آپ کو مل گئی میں نے نہیں نہیں نہیں نہیں حدیث لے کے لیکن میں اس پہلے مجھے آپ بتائیے ایک بات کلیئر کرتا میں وہی کہہ رہا ہوں تارک التبری کی سیکنڈ چیپٹر ہاں جی۔ ٹھیک ہے لیکن اس کی کمپیئر کرنے کا مطلب جو پیچھے جو ان کا مطلب جیسے ایک ہوتا ہے پہلے وہ والی صحیح بخاری کی حدیث ہے میں نے آپ کو میں نے وہ نہیں نہیں میں نے آپ کو ریفرنس اس کا دے رہا ہوں ایک ہے تارک ال تباری تاریخ تبری میں دکھا دوں گا آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ہاں، سب سے پہلے 439 اور سیرت الابن ہاں جی۔ دلتا دلتا جی جی جی جی، جی،, جی جی جی جی جی جی one by one sir first you need to acknowledge with me کہ صحیح بخاری میں اس سے بڑی حدیث اس ٹاپک پہ نہیں ہے ڈو یو ایگری نہیں آگے بھی ہیں وہ وہ اسی اسی سیم ریفرنس پہلے لائی ہے میں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ آپ نے میرے پہ ایک الزام لگایا ہے جب تک وہ الزام تراشی آپ واپس سر سر سر سر بڑا ریفرنس نہیں دیتے بخاری سے میں آگے نہیں چلوں گا پلیز یہاں تو نہیں سر ایک منٹ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایک منٹ میں نے آپ کو بولا تھا میں نے میں اپنے الفاظ سے واپس آتا ہوں میں نے آپ کو بولا hmm. کہ اس کا یہ کمپلیٹ بیک گراؤنڈ بخاری میں اس سے زیادہ کمپلیٹ ریفرنس نہیں ہے ہاں یا نا نہیں ہے نہیں ہے بہترین آپ کا الزام آ گیا واپس چلے میں اب آپ کے الزام کو واپس چلے جاتے اب آپ نے کہا ہے تاریخ تبری تاریخ تبری کا مجھے بتائیے کہ آپ کون سا والا والیوم نمبر ٹو بول رہے ہیں ہاں والیوم ٹو کا فور تھرٹین ریلیکس ہو جائے ریلیکس ہو جائے فور تھرٹین وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا تاریخ تبری میں فور تھرٹی پیج ہے فور تھرٹی نائن لکھا ہوا اس کے اوپر فور تھرٹی نائن اوکے میں آپ کو التبری تاریخ تبری کھولتا ہوں ہسٹری جی۔ آف التبری volume number two okay sir یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے سر تاریخ تبری اور یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے ولیوم نمبر ٹو اس کا سر آپ پیج نمبر کون سا چاہ رہے ہیں 439 پھر انہوں نے یہ بولا ہوا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے پہ ریفرنس دیا ہوا التبری میں ہاں، اور سیرت ابن ابنی ہاشم میں فور تھری زیرو تھری یہ two column four three nine لکھا ہوا جی جی سر ریلیکس دس دس چیزیں نہ جی، جی۔ چلے میں کچھ نہیں دیکھیں تاریخ ریٹرن جی۔ نہیں ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا فور تھرٹی نائن میں نے میں نے اگر کہا اچھا، ہوتا کہ میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں نا ابھی آپ ان کی بات سن لیں میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ جو بھی آئے ہیں ان کی بات سن لیں پھر ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں ہاں، آپ بک لے کے آئیں گے بک دکھائیں گے میں آرٹیکل نہیں پڑھوں گا آپ کا سر نہیں نہیں آرٹیکل سے میں دے بھی نہیں رہا بہترین یہ لیفٹ رائٹ والی بات اس میں دیتے ہیں آپ بک لے کے آئیے جی جی جناب جی دوسرے بھائی آئے ہیں مکسی مکسی نام ہے سر آپ کا how do you pronounce your name M U X one one hello جی سر اپنے نام کو پروناؤنس کریں سر پہلے جو آپ نے یہاں پہ رکھا مصاحب جی مصاحب مصاحب اوکے جی مصاحب صاحب مسلمان ہیں آپ سر جی بھائی اوکے سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ شادی کے ہمارا آج کا ٹاپک ہے شریعہ اور شادی کے اوپر اسلامک شرح کے اندر کس عمر کی لڑکی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں ہاں، جو لڑکی اوکے سر اس کا ریفرنس پلیز دیجیے کہ خدیث کون سی ہے قرآن کی آیت کون سی ہے جو یہ بیان کر دے کہ پیوبرٹی کراس ہاں۔ ہونے سے پہلے شادی نہیں کی جا سکتی فرسٹ آف آل جو میں پہلے بولتا ہوں کہ میں نے نان مسلم جو بلیو کرتے ہیں کہ حسن مسعود صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سر ایک تو آپ کی آواز جو ہے نا صحیح نہیں آ رہی تھوڑا سا مائک کے پاس آ کے بولیں نہیں مائک آواز آ رہی ایک سن رکے میں آپ کی آواز کو خود یہاں سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں رک جائیں ذرا میں نے آپ کی آواز کو ڈیڑھ سو پرسینٹ پہ بڑھا دی ہے سو پرسینٹ ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ میں نے ڈیڑھ سو پرسینٹ پہ ایکسٹینڈ کیا تاکہ مجھے کم از کم صحیح آئے جی سر دوبارہ سے بولیں ہاں۔ میں میں وہ میں بول رہا تھا جیس کے نان مسلم یہ بولتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کی حضرت عائشہ میں محمد سے اور عائشہ کی شادی کی بات ہی نہیں کر رہا کس نے کہا میں نے بات کی میں نے بات کی ہے میں میں کمپلیٹ کروں پھر آپ بولیں ہاں لیکن مجھے محمد اور عائشہ پہ نہیں جانا ہے ٹاپک چینج ہو جائے گا I don't want to go there نہ وہ مسئلہ نہیں ہے میں اپنی بات رکھ رہا ہوں جی رکھیے تو پھر آپ ہی بات کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں جی رکھیں تو یہ ہو رہا تھا کہ ایٹ ایٹ آف آدھے بول رہے ہیں کہ at the age of eight یا نائن ہے کیا نا تو ان شارٹ کہ جب ایک لڑکی پیوبرٹی پہ آئی ہو پیوبرٹی اس نے کراس کی ہوگی تو شی کین میری تو ایکچولی مجھے تو ہندی پہلے یہ کلیئر کر دوں گی مجھے ہندی نہیں آتی اپنی تو اس لیے جو اوپر لکھا گیا کہ یہ اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ نان مسلم جوائن نہ کریں یہ صرف سٹریم مسلمز کے لیے کیا آپ مسلمان ہیں ایکچولی میرا کوشن کچھ دوسرا تھا یعنی میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں ہاں میں مسلم میں مسلم ہوں لیکن میں مجھے مجھے کلمہ شہادت سنائیں ذرا فٹافٹ ہاں کلمہ شہادت سنائیں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اور کچھ اوکے سر کیا کوشن ہے آپ کا ہاں، یہ پہلے تو پھر آپ یہ بولیے کہ مسلم کی لیبل گھوم کے مسلم کی لیبل خود یہ خود مسلم کی لیبل جیسے آپ بول رہے کہ میں میں ایکس مسلم مسلم ہوں ابھی بھی سب سے پہلے مسلم ہوں اسلام میں پیدا ہوا اسلام کو پریکٹس کیا اسلام سے پڑھا بڑھا اور پھر جا کے میں نے اسلام کو چھوڑا جب میں نے اسلام کی سچائی جانی جی اچھا تو سچائی لائک سچائی جب میں نے اسلام کی سچائی جانی کیا مطلب حقیقت اسلام کی جانی اب آپ نے کہا کہ عائشہ نو سال کی ہوئی تھی تو اسے پیوبرٹی آ چکی تھی تب اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی چلیں آپ یہی بتا دیں کون سی حدیث کہتی ہے اتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں صحیح بخاری کہتے ہیں سات ہزار حدیثیں ہیں پھر صحیح مسلم ہے سنا داؤد ہے سن اپنے ماجا ہیں کسی ایک کتاب میں دکھا دیں مجھے کہ عائشہ کے ساتھ محمد نے جب سیکس کیا تھا کیونکہ ملٹیپل حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ آٹھ یا نو سال کی عمر میں محمد نے سیکس کیا تھا جب سیکس کیا تھا اس کو پیوبرٹی آ چکی ہوئی تھی سیاستہ میں کسی بھی کتاب میں دکھا دیں اچھا ٹھیک جی پلیز دیجیے آپ کے پیچھے پولیس بھی چل رہی ہے ایمبولینس بھی چل رہی ہے موٹر سائیکل بھی چل رہی ہیں جی بالکل آپ کیا کر رہے ہو ایڈم بھائی آپ مسلمان ہیں سر جی جی سر حکم کریں سر کیا چاہ رہے ہو مطلب میں آپ کو دو دن سے سن رہا ہوں آپ کیا چاہ رہے ہو اسلام کی حقیقت بتانا پر اتنا گندا تو نہیں ہے مطلب جیسا آپ دکھاتے ہو ویسا تو نہیں ہے چلیں آج کے ٹاپک پہ کون سا والا ٹاپک کس کس اچھا آپ نے کہا جیسا میں دکھاتا ہوں کون سے والا ٹاپک میں میں نے کچھ دکھایا اور اسلام ویسا نہیں مطلب نہیں ایسا نہیں بول سکتے کہ مطلب ابھی جیسے آپ کی بات چل رہی تھی میرے ایک متر ہیں مطلب دوست ہیں ان نے کم سے کم آدھا گھنٹہ جی۔ پر مطلب میں جاتا ہوں میں اتنا حالانکہ اتنا ٹچ میں نہیں ہوں میں اپنا جاب کرتا ہوں ساری چیزیں اچھی چلتی ہے میری یہاں پہ باقی مطلب استاد وغیرہ سے کبھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ درگاہ میں بھی بات کرتے ہیں سب چیز ہوتی ہے اور مسجد بھی جاتے ہیں سب چیز کرتے ہیں پر اتنا کچھ بات نہیں ہوتی ہے جتنا آپ ایکسپلین کرتے ہو مطلب چاہ کیا رہے ہو آپ لوگ کتنا غلط بتاتے ہو آپ سر ایک سیکنڈ آپ نے تیسری دفعہ مجھ پہ الزام لگایا کہ میں غلط بتاتا ہوں میں نے آپ کی ساری بات سنی لیکن ابھی تک آپ نے اس الزام کے اوپر کچھ کوٹ نہیں کیا کہ میں نے کیا غلط بتایا ابھی آپ مطلب ہم کو یہ بتاتے ہیں حمزہ بھائی ابھی آپ نے کہا پیوبرٹی کو لے لو میں نے کہا اوکے جی اس پہ بات کر لیں لیکن آپ نے ریفرنس کوٹ کرنے کی بجائے کہانی سنا دی آپ استاد کے پاس گئے آپ فلانے کے پاس گئے دوست نے آپ کو یہ کہا فلانے میں نے ان سے بات کری پر انہوں نے میرے کو بھگا دیا وہاں سے مطلب پر وہی بات ہے نا مطلب آپ کی میں نے مطلب پہلے ایک دو بار اسٹریم سنی تھی پر آج میں نے پورا لائیو اسٹریم سنا ہے آپ کا جب سے آپ نے اسٹارٹ کرا ہے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہاں مطلب وہ میرے دوست نے میرے کو پہلے سے لنک دے دی تھی کہ ان کا آنے والا ہے آج تو میں نے وہ سبسکرائب کرا اور پھر اس کے بعد میں میں سن رہا تھا تو تو ہمارے یہاں ایکچولی کیا ہوتا ہے ایک ہم جا کے ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کچھ بتاتے نہیں ہیں اور آپ لوگ کلیم کرتے ہو کہ ایسا ہے اب ان کو میں نے میرے استاد کو بولا کہ آپ آ جاؤ یہاں پہ لائے چل رہا ہے تو ابھی بھی ان نے بولا بولے نہیں ہم کو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے اور مطلب میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سچ کون ہے ہاں دیکھیں بات سنیں جس کو تیاری کرنی پڑتی ہے اس کا مطلب ہے وہ جلیبی تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے ورنہ اسکالر کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہاں وہ بات دیکھو کیا ہوتا ہے میں آپ کو فرینکلی بتاؤں میں ایکچولی کیا ہے حمزہ حمزہ سنیں حمزہ سنیں آپ اپنے اسکالر کو کہیں اسلام کے کس ٹاپک کے اوپر اس کے پاس کمانڈ ہے جس کے لیے اسے تیاری نہیں کرنی پڑتی اس ٹاپک کو لے کے آ جائے میں اس سے اس ٹاپک پہ بات کروں گا مجھے تیاری کی ضرورت نہیں کبھی بھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا ان سے نہیں حمزہ حمزہ لسن ٹو می میں نے کیا بولا میرے سینٹنس ہاں۔ کو ریپیٹ کریں آپ نے بولا ہے کہ اسلام کے کوئی سے بھی ٹاپک پہ میں ان کو چیلنج کر دوں اور وہ آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے آ جائے جی، اب دیکھو اگر آپ کا ایک سکالر اتنے اوپن چیلنج میں نہ آ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں ستے بول رہا ہوں اور وہ جھوٹ بول رہا ہوں میرے کو ڈاؤٹ یہی ہے ایکچولی کیا ہوا میں نے کبھی ان چیزوں میں پڑھا بھی نہیں اور میری فیملی نے فورس بھی نہیں کرا میرے کو آپ قرآن پڑھو یا نماز میں پڑھو یا کچھ کرو ہاں جی، اسی لیے میں اسی لیے میں جو نہیں کرنا پسند کرتا کیونکہ پھر مجھے ایکٹ کرنا پڑتا ہے ایز اے ٹیچر اور میں teacher as a act teacher نہیں کر سکتا میں ٹیچر بڑا غلط ٹیچر ہوں بڑا گندا ٹیچر ہوں کیونکہ جب ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ نے ریبٹل نہیں دینا ہوتا آپ نے صرف سننا ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے مفتیوں کے سامنے سن کے ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو ٹیچ دوں آپ کو دکھاؤں اور آپ آگے سے کوئی غلط ہے لیکن اس کا ریفرنس بھی کوٹ نہ کرو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں ٹیچر صحیح نہیں ہوں ٹھیک ہے ہاں اگر اس نے میرے ساتھ ڈسکشن کرنا ہے تو میں حاضر ہوں اگر آپ کو نہیں ملا کوئی ریفرنس تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام پری پروبیسنٹ لڑکیوں کے ساتھ شادی نہ صرف یہ کہ الاؤ کرتا ہے بلکہ ان کو طلاق دینا بھی الاؤ کرتا ہے اور اس کا باپ چاہے تو اس کی دوسری شادی کرا دے اپنی مرضی سے جب دل کرے دوبارہ اور دوبارہ مجھے بتائیے کہ یہ مناسب بات ہے کہ بری بات ہے بتائیے میں کیا بولوں مطلب صحیح تو نہیں ہے پر میں ایک کام کروں میرے استاد سے ایک بار بات کروں کبھی وہ آپ سے بات کریں سر میں ہر ہفتے کو یہ میری اسپیشل اسٹریم ہے منڈے کو میں ہفتے کو لائف نہیں آ سکا تھا یہ منڈے کو ہو رہی ہے ورنہ میں ہر ہفتے کو every Saturday nine P M India standard time open live stream کرتا ہوں لنک پڑا ہوتا ہے اسی طرح لائف چیٹ میں اینی استاد اینی معلم اینی اسکالر اینی مفتی آ سکتا ہے ٹھیک ہے میں ایک بار بات کرتا ہوں ان سے اگر وہ آ جائیں گے تو پھر ایک بار ڈسکشن اچھے سے ہو جائے گا بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے دیکھیں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ آپ کا شریعہ کا ایک لا ہے امام شافی رحم اللہ علیہ سے ایسوسیٹڈ ہے یہ بتاتے ہیں the only guardian who make compel their charge to marry or virgin bride's father اور برائڈس فادر فادر کمپیل کسے کہتے ہیں کمپیل کہتے ہیں زبردستی ہاں زبردستی شادی کون کرا سکتا ہے کمپیل مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو گارجین ہوتا ہے وہ ڈیسیزن لے سکتا ہے کسی مطلب جو نیو انسینس ہوتے ہیں مطلب جو عمر میں ہاں۔ چھوٹے ہوتے ہیں ان بچوں کا گارجین ہوتا ہے وہ ہاں۔ تو وہ ڈیسیزن لے سکتا ہے کی شادی کروا سکتا ہے اپنی مرضی سے کمپیل کو انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے meaning to marry her to a suitable match without her consent اس کی مرضی کے بغیر اس کی کسی سوٹیبل بندے سے شادی کروا دینا یہ مطلب ہے کمپیل کا انہوں نے کمپیل کو ایکسپلین کر دیا ساتھ یعنی کہ ایک باپ اپنی پری پروبیسنٹ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کروا سکتا نہیں بٹ ایڈم بھائی میں نے ایکچولی میرے جو استاد ہیں ان سے پوچھا تھا یہ چیز تو وہ یہ بولے تھے کہ مطلب ایکچولی ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے مطلب آپ ان کا عائشہ کا بھی دیکھو گے نا تو ان کا جو پیورٹی تھی عائشہ کی آج ہاں، ان کا اوکے بھائی سنو چیلنج ہے آپ کو سیاہ سکتا میں مجھے دکھا دیں کہ عائشہ کو پیورٹی آ چکی تھی میں ابھی کے ابھی اپنا چینل بند کر دوں گا نہیں ان کی شادی ایکچولی ان نے میرے کو یہ بتایا تھا کہ ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی بٹ ان کو لے تمام دنیا غور سے سنیں ہمارے نبی رسول مرتدین رسول کفار رسول مشرقین رسول مسلمین و مسلمات مہکے باغ جنا مہکے دنیا سرور کائنات سرکار دو عالم عزت ماپ حضرت ساحل تشریف لا چکے ہیں بہت بہت شکریہ ایڈم صاحب اجت المرتدین ایک رائل فیلنگ میرے اندر آ گئی جیسا میں راجا بن گیا ہوں مہاراجا بن گیا ہوں خلافت مجھے آپ ہیں ہی راجے مہاراجے سر آپ کا استقبال بھی ویسے ہی کیا جائے گا بہت بہت شکریہ آئی ہوپ آپ کی طبیعت صحیح ہو گئی ہوگی پہلے سے بہتر ہوگی sir I am doing much much better better اسی لیے میں نے آج اپنا اسٹریم بھی کھولیا ویسے بھی یار اتنے دنوں سے اتنے اپنے دوستوں پیاروں بھائیوں سے دور رہے تو دل کر رہا تھا کہ آ جائیں ساحل صاحب once again three hundred thousand پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد میں اس ٹائم پہ جوڑ نہیں سکا ارے بہت شکریہ اور آپ نے لائف سٹریم کے ریکارڈز توڑ دیے بارہ ہزار لائیو آپ کے چینل پہ بھائی میں اس سٹریم میں اتنی میری کہ میرے سے ڈاکٹر نے فون کھینچ لیا اور پھر میرے گھر والوں کو دے دیا اور میں اتنا جو ہے نا مجھے غصہ چڑھا نا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں تو وہ چھوٹی سی ایک تھی سرجری تو وہ فون لے لیا گیا میرے سے نہیں تو مجھے بہت اس وقت تھا کہ میں چڑھ جاؤں سٹریم پہ کیا کہتے اس کو منزلیں ہم طے کر پا رہے ہیں اس میں آپ کا بھی بہت بہت بہت زیادہ یوگدان ہے آپ کے بنا یہ پاسبل نہیں ہوتا سہیل بھائی یہ آپ کا بڑپن ہے لیکن آپ رسول مرتدین ہیں اور رسول مسلمین ہیں تو بھائی آپ کا یوگدان کہ ہم قائل ہیں اور ابھی میں بھول گیا تھا کہنا بیچ میں ایک کہ ٹھنڈک کے بادلان و نرمی بارشان اتنے ٹھنڈے طریقے سے بادلوں کی ٹھنڈک اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بادلوں کی ٹھنڈک اور بارش کی نرمی ہے آپ میں سر آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے سر ہائے ہائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب تو آگے چلنے سے پہلے بتاتے ہیں رجویر صاحب نے ہمیں فائیو ممبرشپ گفٹ کی ہیں رجویر صاحب thank you so very much اور ہمارے حمزہ بھائی سے گپ شپ ہو رہی تھی ساحل بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کے پاس واپس بالکل بالکل کنٹینیو کرے جی حمزہ بھائی واپس آتے ہیں آپ کے ساتھ سوری ہمارے رسول کافران آگے تھے تو میں نے کہا ذرا ان کا استقبال کر لیں اچھے طریقے سے نہیں کوئی بات نہیں میں ایکچولی میرا ایکچولی سینیریو بتا دوں میرے پتا جی جو تھے وہ انڈین آرمی میں تھے اور بہت پہلے وہ سب چیزیں چھوڑ چکے تھے مطلب ہماری فیملی بھی چھوڑ چکے تھے پر میری جو ماتا جی ہیں مطلب میری امی ہیں وہ تھوڑی سی کنزرویٹیو ہیں مطلب وہ زیادہ دین میں بلیو رکھتی ہیں بٹ میرے فادر نے یہ ہمیشہ سیکیور کرا کہ ہم لوگ ان چیزوں سے دور رہیں تو مجھے اتنا زیادہ تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے مطلب ہم لوگ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں سب چیزیں کرتے ہیں بٹ وہ کبھی ہم کو زیادہ کرنے نہیں دیتے یہ سب چیزیں نہ کبھی ہم کو جانے دیا ان سب چیزوں میں اور تبلیغ بھی ہوتی تھی وہاں بھی نہیں تو میں ایکچولی کیا میں کنفیوز ہوں چھوڑ دینا پھر مطلب اب ہم کو بچپن سے امی نے سنبھالا ہے مطلب امی میں نے آپ کو کب کہہ کے امی کے سامنے چھوڑے آپ کس نے کہہ کے امی کو بھی چھڑوائیں آپ تو چھوڑے نا جب آپ کو پتا لگ گیا ان تمام چیزوں کا ابھی میری آپ کی بات ہو رہی تھی آپ کے اسکالر کو میں نے اوپن چیلنج دے دیے ٹھیک ہے دو چیلنج میں بھی نہیں آتا ہوں یہی تو بتا رہا ہوں آپ امی لے کے جاتی ہیں نا وہاں پہ آپ نے کہا کہ آدم سے بات کر لو انہوں نے کہا جی مجھے تیاری کرنی پڑے گی میں نے آپ کو کہا ہے کہ انہیں جا کے کو دنیا میں کوئی بھی اسلامک ٹاپک جس سے وہ اسلام کو ستیہ ثابت کر سکیں جس پہ ان کی تیاری ہے وہ آ جائیں اب اس سے بڑا اوپن چیلنج کیا دوں میں میں نے کہا کہ نہیں مجھے پہلے بتائیں میں نے تیاری کر کے آؤں گا اسپیشل اسٹریم بناؤں گا نہیں دنیا میں ہاں جی۔ اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ٹاپک جس پہ ان کی تیاری آ جائے نمبر نمبر ون ٹو انہوں نے کہا عائشہ کو پیوبرٹی آ چکی تھی میں کہتا ہوں اوکے ستا میں مجھے ثابت کر دیں سیاست ثابت کر دیں ٹھیک ہے میں ابھی کے بھی اپنا چینل بند کرنے کو تیار ہوں میرے لیے یہ بڑا نہیں ہے میرے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ میرے پتا نے ہم سب کو کیوں چھوڑا اور یہ سب چھوڑ کے کیوں گئے وہ ان کو اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے جی، مطلب کچھ تو ریزن ہوگا ہاں آپ کے پتا جی نان مسلم تھے نا نہیں وہ تھے تو بٹ ان نے بعد میں چھوڑ دیا دین جی، اچھا، مطلب اچھا۔ وہ انڈین آرمی میں گئے اس کے بعد کافی ٹائم ان کی پوسٹنگ ہاں، رہی اسلام ان کو پتہ لگ گیا کہ اسلام جو ہے نا سٹوپڈ ہے ٹھیک ہے تو انہیں چھوڑ دیا اب آپ بھی چھوڑ دیں اٹس ناٹ ٹائم کہ آپ اپنے فادر کے نقشے قدم پہ چلیں اور اسلام چھوڑ دیں ورنہ اپنے اسکالر بٹ ان نے تو ہم سب کو بھی چھوڑ دیا نا بھائی وہ ان کی مرضی تھی نا آپ کی ماما نے ان کے ساتھ کیا ہوگا نا گیم دیکھیں جب آپ کا ایک دیکھیں اسلام کے مطابق جیسے انہوں نے دین چھوڑا آپ کی ماما کی ان کی طلاق ہو گئی یہ اسلام کی ایک بہت بڑی بیماری ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ماما جو ہیں وہ ایک اسلام کو اچھے طریقے سے ماننے والی ہیں تو اب وہ آپ کے فادر کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ کی ماما نے انہیں چھوڑا اصل میں کہ انہوں نے اس کے ساتھ کہا ہوگا آپ تو بچے ہوں گے آپ کو کیا پتا ہوگا کیا ہوا ہے ان دونوں کی لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام کو چھوڑا بائی ڈیفالٹ آپ کی ماما کی آپ کے پاپا سے طلاق ہو گئی کیونکہ ایک مسلمان لڑکی نان مسلم کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی تو جیسے ہی خاون اسلام چھوڑتا ہے وہ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتے تو آپ کے پاپا کا قصور نہیں ہے اس میں آپ کی ماما نے آپ کے پاپا کو چھوڑا وہ دنیا میں آپ کو جو مرضی بتائیں لیکن چھوڑا آپ کی ماما نے اچھا اس میں سچ کون ہے اس میں اسلامک اسلامک بات ہے نا یہ قرآن کے مطابق سیل میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو مائک دیتا ہوں سوری بھائی ہاں۔ قرآن کے مطابق ایک مسلمان لڑکی کسی نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی شرح کے مطابق اگر ایک مسلمان لڑکی کی خاون اسلام چھوڑ دیتا ہے تو ان کی ڈیوورس ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ستیہ کی بات نہیں ہے اس میں آپ کی ماما سے جا کے پوچھ لیجیے گا کوئی شاید آپ کو گیم بنائیں ضرور لیکن گیم نہیں بنا سکتی سہیل بھائی آپ کچھ کہنے لگے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا بھائی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے جب بولا کہ اسلام چھوڑ دو یہ صحیح نہیں ہے تو بھائی نے بولا پھر ہمارے پاپا نے ہم کو کیوں چھوڑا تو دیکھو پاپا نے چھوڑا چھوڑا یا نہیں یہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو سچ ہے وہ تو سچ ہے ابھی آپ کے پاپا نے آپ کو چھوڑ دیا اس سے سچ تو نہیں بدل جائے گا آپ سمجھ رہے کیونکہ امی کو ابھی تک پتا نہیں نا لگ رہا ان کے مطابق اسلام ستیہ ہے امی تو آج بھی یہی بولتی ہے کہ پانچ ٹائم نماز پڑھو تمہارا دین بگڑ رہا ہے تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو آپ کے امی کے مطابق اسلام سکتے ہیں نا پر پالا تو ان نہیں ہے نا بچپن سے تو بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نان مسلم ہے تو ان کی بھی مت سنو قرآن چپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر چوبیس پچیس تو بھائی اسلام تو آپ کو آپ کے ماں باپ کے خلاف کھڑا کرتا ہے اگر وہ نان مسلم ہے تو تو میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ میں تو کہہ رہا ہوں ماما کو نہیں بتاؤ مگر خود تو اسٹوپیڈیٹی سے باہر نکلو اور جو آپ کے اسکالرس ہیں ان کے پاس آپ کی ماما بھیجتی ہیں ان کو ہمارے پاس لے کے آؤ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں میرے جو اسکالر ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں اور یہ والا جو ٹاپک ویسے میں ان سے پوچھا تھا بٹ ان نے کچھ جواب نہیں دیا تھا یہی بولا تھا کہ پیورٹی آ گئی تھی ان کی عائشہ کی تو میں ان سے اسلام میں کتاب ستا کہتے ہیں سیاستہ کہتے ہیں سکس صحیح بکس نہیں جی اچھے بھائی تھے یہ بہت اچھے بھائی تھے تو ساحل بھائی آج کوئی بارہ سال کا لڑکا بھی آیا ہوا تھا یار مجھے پتا نہیں لگا کتنا چھوٹا ہے بارہ سال کا ہاں پھر میں اسے نکالا میں کہا یار جا یار بھائی تو پڑھائی بحث کر رہا تھا ہاں بھائی <laughs> چار کیا بول کیا رہا تھا لیکن مدعا کیا تھا اس کا اس کا مدعا یہی تھا جی جب تک پیوبرٹی نہیں آئے گی شادی نہیں ہو سکتی بارہ سال کا لڑکا نہیں نہیں اب آپ آپ ایڈم بھائی جھوٹ بول رہے ہیں وہ کے اوپر اس لیے لپکا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ آپ آپ کیوں بول رہے ہیں اسلام کے بارے میں میں نے بعد دیکھا تھا ٹھیک ہے سے پہلے وہ اچھا، اچھا۔ آیا تھا اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ میرے لیے وہ تو چلے جاؤ تو ڈیبیٹ ہاں، ہاں، نہیں کر رہا وہ اس وقت اس نے بولا تھا لیکن ساحل صاحب وہ جناب ریفرنس بھی لینے گیا پھر سے ملا نہیں بیچارے کو پھر واپس آیا میں کہ یار تمہاری باتوں سے مجھے لگ نہیں رہا تمہاری عمر کیا ہے <clears throat> بارہ سال بولا کہتا بارہ سال میں گیا تم سے میں کیا ریئلی امیز یار کے بارہ سال کے لڑکے کو اتنا سب آئی مین ریئلی امیزنگ کہ یہ سب ٹاپک پیوبرٹی آئی نہیں آئی بارہ سال کا بچہ کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جتنے علماء ہیں ان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ بھائی ایک بچے کے اندر اتنی غیرت ہے اس کے اندر ایک اتنا ایمان ہے کہ وہ آ کے بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ چندہ کھانے والے یہ لوگوں کے پیسے پہ پلنے والے ان کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ دین کا دفاع کر کے آ کر کرے حالانکہ اللہ سر ہندو سر ہندو کیا دفاع کریں گے ہندو کنورٹڈ کیا دفاع کریں گے جنہوں نے عربک نہیں پڑھی وہ کیا دفاع کریں گے جنہوں نے جو اسلام کی ٹرو ڈیفینیشن کو ایکسپلور ہی نہیں کرتے وہ کیا دفاع کریں گے جو کسی بھی سچی بات کرنے والے کو کہتے ہیں ہم تمہیں قتل جی، کر دیں گے وہ کیا دفاع کریں گے آپ آپ ہندو ہندو نہیں نہیں تھے پہلے جیسے مسلمان ہیں آپ ہندو نہیں میں ہندو نہیں تھا سر دیکھیں ایڈم بھائی جیسے آپ کو آپ کے بارے میں سوال نہیں میں کر سکتا آپ کی آئیڈینٹی ہم بھی نہیں نہیں آپ بتا دیں کہ آپ یہاں پہ اٹیکرز میں سے تھے تو ہم فائن آپ انڈیا پہ اٹیکرز میں سے تھے نہیں نہیں نہیں وہ انڈیا میں اٹیکرز پر نہیں نہیں سر ہم اٹیکر میں سے سر ہم اٹیکرز میں سے تو کبھی نہیں نہیں ہم کنورٹر نہیں ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر دیکھیں انڈیا میں دو طرح کی قوم ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ جی، جی، جی۔ ایک تھے جب مسلمان آیا آٹھویں صدی میں اٹیک کیا مسلمانوں نے یہاں پہ پہلا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آٹھ سو سال تک اٹیکس رہے ٹھیک ہے تو انڈیا میں دو طرح کے مسلمان ہیں ایک وہ جو کہ عرب اٹیکرز ہیں اور اٹیکرز ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس دو اینگل سے اٹیکس ہوئے تھے ایک اوپر ہوا تھا افغانستان سے اور ایک نیچے ہوا تھا پرجین والی سائڈ سے پیچھے سے اربوں نے یہاں پہ بھی کنورٹ کیا یہاں سے لوگوں کو لے کے نکلے اور آگے اٹیک کیا ان جگہوں پہ تو یا تو آپ کی لینیج ان اٹیکرز میں سے ہے یا آپ کی لینیج یہاں کے ہندوستان میں رہنے والے ہندو دھارمک ریلیجنس کو ماننے والوں میں سے کسی ایک میں سے کنورٹیڈ فیملی میں سے تو آپ کس میں سے نہیں نہیں سر آپ کی آپ کی سر آپ آپ کی کی ابھی ہسٹری بھی غلط ثابت سر آپ تیسری ہسٹری بتا دینا سر تیسرا کون ہے نہیں نہیں میں آپ کی ہسٹری میں آپ کی سر اٹیکرس تو عربز میں سے کوئی نہیں تھے پہلی بات جو آپ کے اٹیکرز ہیں وہ تھے پرجین یا پھر افغانی اور میں نے جی، جی، جی، مچ میں نے کیا کہا تھا اربوں نے پرجیا پہ اور افغانستان پہ اٹیک کیا پہلے یہاں پہ ان کو مسلمان بنایا اور یہاں سے فوجیں آگے لے کے آئے تو بھائی کیا صحیح کر رہے ہیں آپ محمد بن قاسم سر آپ محمد بن اچھا، قاسم اچھا، کے ریفرنس کو بیچ میں مکس کر رہے ہیں نہیں میں نے میں نے میں نے محمد بن قاسم کا نام لیا کیوں سٹوپڈ سر آپ نے عربز کا نام لیا سر دیکھیں پیچھے آپ کا ریکارڈ اور یہ ہوگی آپ نے کہا عربز نے کیا ہاں عربز ہاں، نے کیا اور سنیں سنیں جی جی اچھا اب جی، مجھے جی۔ یہ بتائیے کیا آپ ان لوگوں میں سے تھے یا نہیں سر ہم اٹیکرز میں سے تھے ہی نہیں ہم وہ تھے جن کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی <laughs> تو آپ ہمیشہ سے انڈیا میں تھے یعنی کہ آپ کی نہیں نہیں نہیں سر ہم سر یہ آپ تھوڑا سا ہم بیک پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو چھوٹی سی ایک ہسٹری آپ کی ڈیلٹا بھائی جی، جی، جی۔ بھائی سنو صرف بحث کرنے کے لیے بحث مت کرو سیدھا سے جواب دے دو کہ آپ کی لینیج کہاں سے وہ پوچھ رہے عرب سے ہے سر عرب سے ہے لیکن ہاں، نہیں آپ کی لینج جی۔ میں کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی یہاں کا مکس بلڈ نہیں آیا آپ کے کسی دادے پر دادے نے نہیں سر ہمارا کسی میں سید خاندان سے تعلق رکھتے ہو بالکل جناب کون سا سید ہو گلانی ہے سر گلانی سید ہو یار ان کو تو ہم ویسے سید نہیں مانتے لیکن چلو خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلو گیلانی سیدوں کو ہم سید کا مانتے ہیں اینی آگے چلو اب مجھے بتاؤ جو آپ ریفرنس لینے گئے تھے ڈھونڈنے گئے تھے وہ ڈھونڈیے نہیں میں وہی بتانے لگا تھا کہ میں کیا کہتے ہیں اس کی تارک التبری اور ابن ہاشم کو میں پراپرلی خود دیکھوں گا کیونکہ اس میں اس کا حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ نہیں مکس ریفرنس ہے لکھا ہوا ہے ہاں۔ اوپر جو ہے اچھا، وہ مکس ہے نیچے جی میں آپ جی۔ کو بتاتا ہوں بات بات بتاتا ہوں جی، جی، میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ کے جو اسکالرز ہیں نا وہ جھوٹ لکھتے ہیں آرٹیکلس تو کیا آپ کو یقین ہوا تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا یقین ہوا اب آپ خود دیکھیں گے بعد میں فل یقین کے لیے لیکن تھوڑا سا یقین ہوا نہیں نہیں سر میں جب تک دیکھوں گا نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں چلیں ٹھیک ہے بھائی آج کی ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ یہ تو آپ نے پیچھے والے ٹاپک اٹھائے تھے جو میری شارٹس کے اوپر سے ٹاپک اٹھائے تھے آج کے ٹاپک پہ آج بات کریں گے اب کے نہیں آج کا ٹاپک کافی ہے آج کا ٹاپک ہے میرج اینڈ انشاریہ ٹھیک ہے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اسلامک شرح کے اندر کس جی۔ عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے اور کس عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی بالک لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے پرفیکٹ مجھے اس کے لیے مجھے اس کے لیے اسلامک شرح کا سیاستہ کی حدیث کا یا قرآن کا کوئی ریفرنس دے دیں نہیں وہ تو ایس سچ میں آپ کو بتاؤں سچ تو وہ تو مجھے یاد نہیں ابھی ہوئی تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں <laughs> نہ شریعہ نہ حدیث نہ جی۔ قرآن آپ کے اس کلیم کو اپروو کر سکتی اس کے لیے سرچ کیا جا سکتا ہے ایسے تو میں لائک میں نے بھی سنی سنائی بات کی ہے آپ کے ساتھ میں ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت ہی پیور ملا ہوں اور میں ایک دم میں آپ کے اوپر فتوا ڈال دوں کہ ایڈم سیکر بھائی تو آپ تو فنا ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کو وہ بتائی ہے جو میں نے پریکٹس اپنے فیملی میں اچھا، دیکھی ہے پریکٹس کو چھوڑے نا سر یہ تو اصل جی۔ میں یہاں کی ہندو ویلیوز ہیں ٹھیک ہے social social economical Hindu values ہیں جو کہ ہمیں شادی کرنے سے روکتی ہیں بالغ ہونے سے پہلے پہلے صحیح ہے ہے ٹھیک اسلامک ویلیوز نہیں ہے یہ اب آپ آپ آپ نے کہا تھا عربی ہیں کی جی۔ کی عربک عربک ہے وجہ سے اب آپ بتائیے کہ کیا اسلام روکتا ہے جی۔ کسی بھی طریقے سے نان بالغ لڑکی کی شادی سر دیکھیں اس کے اوپر تو میں پرفیکٹلی تو نہیں بتا سکتا لیکن میں نے آپ کو جواب وہی دیا ہے دوسرا بات کرتے ہیں حضرت جی۔ عائشہ کی چھ سال کی عمر میں محمد سے شادی ہوئی نو سال کی عمر میں محمد نے سیکس کیا اس کے ساتھ پرابلم ہے اس میں سٹیٹمنٹ میں پرابلم ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے محمد جو انجینئر صاحب ہیں اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں انہوں نے پراپر ریفرنسز کے ساتھ بتایا ہوا ہے اور ایک بتایا ہوا ہے کہ عائشہ کی عمر کیا تھی نہیں نہیں سن لیں کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی سٹیٹمنٹ میں پرابلم ہے حضرت آئی کیونکہ یہ حدیث حضرت میں پوچھ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے عمر کریکٹلی نریٹڈ نہیں ہے پہلی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینئر محمد نے ایسا نہیں کہا سر سر سن لے سن لے سن لے سر سن لے تیسری بات بتاتا ہوں آپ کو چھوڑیں گولی مارے اس بات کو ہمارے پاس سر میری بات آپ پوری نہیں ہونے دیتے پھر فائدہ میں ڈال دیتے ہیں بچے فائدہ نہیں تو میں سر میری بات تو پوری ہو لینے دینا میری بات تو پوری ہو لینے نہیں ڈیلٹا جب تک آپ ریفرنس جی، کوٹ جی۔ نہیں کریں گے نا میں بات نہیں کرنے دے سکتا سر میں نے اپنا ریفرنس محمد علی انجینئر کی میں نے ویڈیو کوٹ کیا اوکے اس کا ریفرنس دینا آئی ڈونٹ کیئر اس نے کیا کوٹ کیا تک کلیئر نہیں ہے انہوں نے انہوں نے کوٹ کیا کہ پہلی بات یہ کہ ان کی ایج کے بارے میں پرابلم ہے کتنی ڈیفرنس تھی ایک کس میں کس میں کتنی ڈیفرنس تھی کتنے ڈیفرنس کا پرابلم ہے یہ مجھے ابھی یاد نہیں اوکے چھ یا سات کا پرابلم ہے بس گیارہ کا پرابلم ہے نا آپ مجھے پورا بولنے نہیں دیتے بولنے دیں گے تو پہلے بات تو پوری کر لینا دونوں میں نے ابھی اپنی پوری بات ڈیلٹا ابھی بھائی میں نے محمد علی ایک منٹ میں نے محمد علی انجینئر کا ریفرنس دیا میں نے کہا اس بیک سٹیج دوبارہ سے شروع میں آپ کی اور میری یہ والی پرابلم شروع ہوئی تھی اور میں نے آپ کو کیا بولا تھا میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو میں پورا موقع دوں گا as long as you provide the evidence یا as long as you finish the discussion and then move forward اور میں نے دیا میں نے اپنے پرومس کو پورا کیا میں آپ کو پھر موقع دوں گا اور دوں گا جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ اپنا مدعا کیسے رکھیں گے میں آپ کو ریفیوٹ کیسے کروں گا لیکن انجینئر مرزا کوئی حجت نہیں رکھتا انجینئر مرزا کوئی حجت نہیں رکھتا وہ حجت کیا پریزنٹ کر رہا ہے وہ آپ نے پریزنٹ کرنی انجینئر مرزا بذات خود ایک حجت نہیں ہے وہ حجت کیا پریزنٹ کر رہا ہے وہ آپ نے دینا ہے مجھے نمبر ون وہ لے کے آنے کے لیے بولو ایگزیکٹلی نمبر ٹو بغیر کسی کانٹیکس کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مسئلہ ہے سکس یا سیون کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس چیز میں مجھے مدعا ہے نو سال کی عمر میں سیکس کیا محمد نے اس کے اوپر وہ آپ نے بیان کرنا تھا اور گیارہ سال کہیں نہیں لکھا ہوا حدیث صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے اور ملٹی حدیث کے لکھا ہوا ہے کہ میری محمد کے ساتھ گھر گئی نکاح پورا کیا نو سال کی عمر میں اور میں اس کے ساتھ نو سال تک رہی اور اٹھارہ سال کی عمر میں محمد مر گیا تینوں باتیں اور یہ ایک حدیث نہیں ہے مختلف چین آف نریشن کے ساتھ یہ حدیث ہیں نمبر تیسری بات اسی کے اوپر آپ کی شرح لکھی ہوئی ہیں امام شافی امام مالک امام حنبل ان سب کی شرح اگری کرتی ہیں اس چیز کے اوپر تو لہٰذا انجینئر محمد حجت نہیں ہے وہ پریزنٹ کیا کر رہا ہے کس کی حجت وہ آپ نے دینی ہے جی سر مائک آپ سر پھر پھر وہی والی بات آ جاتی ہے پھر وہی کہ میں نے آپ کو بولا کہ اس نے اپنی ویڈیو میں بولا کہ بھائی جان ان کی ایج کے بارے میں ڈفرنس ہے بٹ سیکنڈ اس نے جو ریفرنس دیا میں اس کی وہی ویڈیو دیکھ رہا ہوں سیکنڈ جی اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں وہی میں نے ابھی کھولی ہوئی ہے کہ اس میں اس نے بولا تھا مجھے جو ابھی تک یاد ہے کہ ان کی ایک سسٹر تھی حضرت عائشہ کی ٹھیک ہے ہاں۔ مطلب جو اس نے اپنی ویڈیو میں میں ایکزیکٹلی ریفرنس بھی نہیں جا میں وہ ڈھونڈ کے آپ کو انہوں نے اپنی ایج جو نریٹ کی تو ہاں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے کتاب میں سر میں ویڈیو دیکھ لوں ابھی کس ویڈیو ہوں آپ کو ویڈیو کا دیکھنی میں بتا دیتا ہوں چار یا پانچ ڈفرنٹ چین آف نریشن کے ساتھ موجود ہے اس کا مطلب ہے ہے متواتر حدیث میں آتی ٹھیک ہے نمبر تین اسی کتاب جس میں واقعی کے ذریعے بیان کیا گیا ہے وہ تاریخ تبری ہے ٹھیک ہے تاریخ تبری کے اندر اسی بک کے اندر آٹھ مزید ریفرنس ہیں جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عائشہ کی عمر نو سال تھی جب محمد نے اس کے ساتھ شادی کنزیوم کی ایک ریفرنس ایسا ہے جو کہ اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے فٹ نوٹس کے اندر لکھا ہوا ہے ساتھ میں کہ یہ بات کے آٹھ ایڈیشنل ریفرنس کو نگیٹ کر رہی ہے اور یہ واقعی کی طرف سے ہے جو کہ ایک جھوٹا اور لائر اور کذاب ہے لہٰذا ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو انجینئر مرزا واقعی کو اگر ایکسپٹ کرتا ہے نا تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ واقعی کے ذریعے محمد کو میں جھوٹا شرابی زانی یہ تین چیزیں ثابت کروں گا ابھی کے ابھی انجینئر مرزا کو میرا چیلنج ہے ٹھیک ہے سر میں اب اب ویڈیو دیکھ لوں پہلے کہیں اب آپ دیکھیں میوٹ کریں اور واچ کریں پھر میں پاس آئیے گا ساحل میں کتنی مزدار بات ہے یار ان لوگوں کے جتنے ڈیپس ہیں سارے میں نے رٹے ہوئے یار اصل میں کیسا ہے نا یہ یہ گامدی جیسے لوگوں نے یہ میک اپ آرٹسٹ بنا شروع کیا اس کی ایج اتنی تھی یہاں پہنچے تو اتنی ہوئی ادھر پھر گئے تو اتنی ہوئی پھر اس حساب سے اتنی ہوئی ارے کیوں شرم آ رہی ہے تم لوگوں کو آج آج تم کو شرم کیوں آ رہی ہے اور یہ جتنے شرم آنے والے ہیں نا بس وہی اس طریقے کی بات کرتے جو بے شرم ہے اس کا آرگومینٹ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ ہاں تو یہ ابھی نئے دور کے کچھ نئے بیچارے شرمیلے لوگ آئے ہیں ان کو اپنی جو کیا بولتے ہیں اکابر کے جتنے فتاوے ہیں اور جتنے کانڈ انہوں نے کیے ہیں ان سب کو بھی شرم آ رہی ہے یہ میک اپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وچ از ناٹ پاسبل ہاں سر ساحل بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا ستیہ فرمایا اور یہ اس لیے ہے کیونکہ نان مسلم نے آ کے ایکس مسلم نے آ کے زلیل و خوار اور کتا کر دیا ہے and that makes a big problem بھائی یہ ہیومن بینگ بندہ تمہارے تمہارے اس میں بھگت گیری میں ایک دم اعلی مقام پہ پہنچ گیا بھائی یہ مہکے باغ جنا ہیں تو بھائی ہمارے ساحل بھائی کو ہیومن بینگ بھائی پلیز عزت سے بلائیے ان کی وجہ سے تو ہمارے چینل میں مہک آتی ہے خوشبو آتی ہے بیٹھ کے ہم خوشبو میں دھل جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہیومن بینگ بھائی ہمارے پیارے بھائی ہے یہ ٹینشن نہیں ہے جی مسلم بھائی بولو کیا ٹاپک ہے سر شادی اینڈ شرح کیا شرح کیا ہے شادی میں سر کوئی پرابلم نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک شرح کے مطابق عورت کی شادی کس عمر میں کی جا سکتی ہے جب جس کی مرضی ہو مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے مرضی کے بغیر بھی شادی تو پوچھ رہا ہوں بھائی ابھی آپ نے کہا جب جس کی مرضی ہو ہاں بالکل جب جس کی مرضی کرے گا شادی کرے گا کون روک سکتا ہے لیکن اگر کسی بچی کو شادی اس کا باپ کر دے تو کر دے اگر اس کی عمر ہو جائے گی کر دے گا اچھی بات ہے تو اس کی تو مرضی ختم ہو گئی اس کی کیسے لڑکی کی جب مرضی رہے گی کیسے لڑکی ختم بات ختم ہو جائے گی کیا مطلب ابھی تو آپ نے کہا کہ اگر اس کی باپ اس کی شادی کر دے تو جائز ہے ارے باپ کر دے لڑکی کا لڑکی کا بھی من اگر شادی میں ہو تو اس کو کون منع کر سکتا ہے لیکن اگر لڑکی کا من نہ ہو تو کیا باپ اس کو مجبور کر سکتا ہے شادی کرنے پہ نہیں کر سکتا ہے شریعہ کے مطابق کہاں شریعہ کے مطابق کہاں ہے یہ لے میرا بچہ یہ میرا بچہ یہ شریعہ عربی پڑھے گا انگلش پڑھے گا عربی یہ لے میرا بچہ یہ لے پڑھ عربی جی کیا کہہ رہے اتنا پرانا اسلام کو برا کرنے کے لیے اس میں تو بہت سارے آدمی لکھ رہے ہیں اس میں کیا کرا جائے گا سب تھوڑی مان لیا جائے گا جو لکھ کے آ گیا وہی ہم مان لیں گے قرآن سے دکھاؤ قرآن شریعہ نہیں ہے چلو قرآن سے آپ مجھے دکھا دو کہ ایک لڑکی کی شادی کس عمر میں کی جاتی ہے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات کہ شادی کے لیے لڑکی کی مرضی کی ضرورت ہے قرآن سے دکھا دو ارے جب چلتا تھا تب چلتا تھا نہیں قرآن شریعہ نہیں پہلے جب شادی چلتی تھی تو آدمی کرتا نہیں تھا کیا Muslim don't be stupid don't be stupid stupid بات نہیں ہوگی مجھ سے آپ نے کہا قرآن سے قرآن سے دکھا دو مجھے اس بات کو میں آپ کی بات مان لوں گا کتنے میں لکھا ہے قرآن میں کچھ ہوگا دکھاؤ نا یہی تو بتا رہا پوچھ رہا ہوں اور کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا ہوا میں پوچھ رہا ہوں شرع کسے کہتے ہیں زیادہ جانکار ہو تم قرآن سے دکھاؤ کہ لکھا ہے زبردستی شادی کرانا بھائی قرآن میں لکھا ہی نہیں اس بارے میں کچھ نا تبھی تو شریعہ لکھا جاتا ہے بیسڈ آن حدیث اینڈ تفسیر شریعہ قرآن سے کون لیتا ہے شر... قرآن سے شریعہ قرآن میں کوئی ایک شریعہ کی بات بتا دو کمپلیٹ جا چیلنج ہے قرآن میں کمپلیٹ شرح کسی ایک چیز کی دکھا دے تو یار سریا سے ہم کو کیا مطلب ہے ہر ہر مسلمان یہاں پہ کتے کی رہا ہے شریعہ چاہیے تو سریا میں برا کیا ہے اگر آدمی کوئی اگر ریپ کر رہا ہے چوری کر رہا ہے تو اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے اس کو چمکار کے نہیں چمکار کے چھوڑ دیا جائے ریپ کے اوپر یسٹرڈے میں نے بات کی تھی سوری لاسٹ سیٹرڈے کو بات کی تھی ریپ کے دوبارہ ہاں۔ بات کر لیتے ہیں پچھلے سیٹرڈے کو اسلامک شریعہ پارٹ ٹو کے اندر میں نے ریپ کی اور بات کی تھی اسلامک اسلام میں قرآن اور حدیث ریپ کو اور ایڈلٹری کو ہی نہیں کرتا کیا کروں کرتا میں فرق نہیں کرتا ریپ اور ٹرانسلیشن زنا ہاں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا تو کیوں نہ یہ کرتا قرآن میں اس نے کیا علاقہ اللہ کے پوچھو کیوں نہیں کرتا <laughs> دکھا دے اللہ سے جا کے پوچھو کہ کیوں نہیں کرتا کرنا چاہیے نا زنا اور بلتکار دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں فرق معلوم ہے آپ کو ہاں فرق معلوم ہے جو زنا کرے گا وہ حرام ہے غلط ہے اس کو تو بلتکار بلتکار غلط نہیں ہے حرام نہیں ہے بلتکار غلط تو ہے حرام ہے ان دونوں میں قرآن اور حدیث میں فرق دکھا دے جا کے چل تو یہ جو لاجک بتا رہے اس میں کون سی چیز خراب ہے یہ پہلے بتاؤ دونوں اسلام کے مطابق دونوں خراب ہیں فرق کیا ایک پہ لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے ایک میں زبردستی نہیں ہوئی دونوں نے مزے لیے ایک میں ایک نے مزہ لیا اور ایک نے مار کھائی ہے تو کہاں ہوا یار کوئی کوئی ثبوت تو دکھاؤ لے کے بیٹھے ہو ثبوت تو دکھاؤ یہاں میں نے پچھلے ہفتے لاسٹ سیٹرڈے پچھلے سیٹرڈے کو آٹھ گھنٹے کی لائف سٹریم کیا جا کے دیکھ لے اچھا تو پھر کون سے دھرم میں آئے دونوں لوگ اچھا، مسلم ایڈم یہ ان کو یہ بھاری بھاری باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اصل میں مسلم ایک بات بتاؤ ہاں۔ اسلام میں ایک بچی کی شادی کر سکتے کیا نہیں کر سکتے چار سال کی ہے پانچ سال کی ہے کر سکتے نہیں کر سکتے اب تو کوئی نہیں کر رہا ہے چار سال پانچ سال میں بھائی بھائی کرتے آج بھی کرتے جا کے نیوز چیک کرو کئی ساری جگہ پہ چھوٹی بچیوں کی شادی ہوتی ہے اچھا، ابھی ابھی اگر آپ کو دکھا دے تو اسلام چھوڑ دو گے پھر ہاں؟ اسلام چھوڑ دو گے اگر میں دو سے تین اگزامپل آپ کو دکھا دوں مسلمانوں کے جہاں پہ بوڑھے بابا لوگوں نے بچیوں کے ساتھ شادی کی ہے چھوڑ دو گے اسلام کہاں کہاں پہ ہوا ہے تو چھوڑ دو گے کیا اپنے آپ سے جو معلوم پڑھنا پڑتا ہے ادھر ادھر سے پتا چل جاتا ہے کیسے اب جو لکھوروں کا چینل دیکھ کے نا ہم اس پہ کلیئر کریں ہم کسی چینل کو نہیں مانتے جو ہم کو اچھا, اچھا لگتا ہے وہی دیکھتے ہیں اچھا چھوڑ دو مسلم وہ چھوڑ دو کسی چینل کو تم کو نہیں مانتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تم کو نہیں معلوم کم سے کم اسلام کا تو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے اسلام کا معلوم ہے تھوڑا بہت زیادہ نہیں معلوم ہاں تو اس تھوڑے بہت نالج کے حساب سے کیا تم کو یہ بات پتا ہے کہ آپ بچی سے شادی کر سکتے ہو یا بچی کی شادی آپ کرا سکتے ہو چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو یہ چیز معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ کو نہیں پہلے کی بات چھوڑو اب کی بات کرو ارے پہلے کی بات کر رہا میں اسلام کی بات کر رہا ہوں اسلام میں ہے کیا نہیں ہے اسلام میں تو ہے جب مرضی آدمی بات بات بتاؤ بتاؤ ایک ایک مسلم روزہ رکھتے ہو بالکل روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہو سب کرتے ہیں بھائی یہ پہلے کی بات ہے یہ پہلے کی بات ہے اس کو ابھی کیوں کرتے ہو پہلے آدمی شادی وادی کر لیتا تھا وہ الگ چیز تھی اب میرے بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں تم کو تم نماز شادی پہ اتنا گول گھما کے نہ جاؤ بھگوان رام نہیں کیے تھے یا وہ نہیں کیے تھے جب پہلے جو تھا وہ ہو گیا مسلم سنو میری ہاں۔ بات سنو جو پہلے تھا اس کو اگر فالو نہیں کرنا ہے تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو روزہ کیوں رکھ رہے ہو مت رکھو وہ بھی آرام کرو مزے کرو لائف میں ہمارے جیسے بن جاؤ اگر تمہارا بیسک بنیادی آرگیومنٹ یہ ہے کہ پہلے تمہارے تھا تمہارے جیسے پھر اچھا چلو مان لیے ہم تمہارے جیسے بننے کے لیے تو کس میں آئے بتاؤ کسی میں بتاؤ جیسے ابھی ہو نا جو پہلے تھا اس کو سب چھوڑ دو آج کے حساب سے چلو نہیں تو کوئی کلچر پہ تو آنا پڑے گا ایسے کیوں چھوڑ دیں بنا کلچر تھوڑی نہ چلے گا ابھی کوئی پروگرام کرنا ہوگا مسلم ہندوستانی کلچر فالو کرو کوئی بھی کلچر ہندوستانی کلچر جو اچھا رہے گا اس کو بتاؤ کون سا اچھا ہے اچھا کلچر ہے ہندوستانی کلچر یہ ہے کہ آپ بچوں سے شادی نہیں کر سکتے ہندوستانی کلچر فالو کرو ہندوستانی کلچر میں آپ کو اسپرچولیٹی ملے گی جاؤ کوئی پہاڑ پہ جاؤ یا کوئی کوئی ایک شانت جگہ پہ جاؤ بیٹھو دھیان کرو یوگا کرو ہندوستانی کلچر کتنا اچھا کلچر ہے ایک دوسرے سے تو کوئی نہ کوئی کوئی کوئی نہ دھرم کو اپنانا پڑے گا نا اب ایسے اچھا تھوڑی نہ ارے ہندوستانی کلچر کو اپناؤ کلچر کلچر نہیں کوئی نہ کوئی دھرم تو اپنانا پڑے گا کون سا دھرم ہے اسلامک اسلام اسلام تو جو ہے وہ ہے دنیا سے معلوم ہے بھائی اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس سے بات کیا کریں گے زبردستی مسلم گھر جائے جا جی ہاں، میرا بچہ گھر جا تیرا کوئی کام سو جا بھائی تو آرام سے رہے اور پچھلا اچھلا سب چھوڑ دے اتنا دماغی اپنگ دوستو ذرا دیکھو اس کے اندر دماغی اپنگ کتنا ہی کوئی نیوز کو نہیں مانتا یہ پہلے جو ہوا اس کو نہیں مانتا بولتا اس کو تو بھائی کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے نماز روزے رکھ کے خوش رہے اپنی لائف میں <laughs> ہائے ہائے <coughs> یہ بھی وقت آنا تھا ہائے یہ حال ہو گیا لے جی ہمارے ساتھ عباس صاحب آئے ہیں جی عباس صاحب مسلمان ابھی تک آپ کے نان مسلم ہو گئے جی مسلمان ہیں ابھی تک تو الحمد للہ عباس صاحب نام سے شیعہ لگ رہے ہیں آپ شیعہ ہیں سنی ہیں شیعہ شیعہ جی الحمد للہ سر شیعہ کتب میں شیعہ شریعہ کے اندر مجھے جی, جی۔ آپ جی. کو یہ ایک ریفرنس دیجئے جہاں پہ یہ ایکسپلیسٹلی لکھا ہو کہ جب تک بچی پیوبرٹی اچیو نہیں کرتی اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور وہ chain of narration all the way to Muhammad جاتی ہو آپ مجھ سے اردو میں بات کریں بھائی مجھے انگلش کی نہیں سمجھ آ رہی صحیح سے انگلش نہیں آتی ہے اردو میں اردو نہیں بول رہا ہوں میں ساحل میں اردو نہیں بول رہا نہیں نہیں نہیں ہاں۔ آپ اردو نہیں بول رہے ہیں آپ پھر سے ریپیٹ کریں میں نے کہا شیعہ احادیث کے اندر صحیح کوئی ایک حدیث دے دو جو محمد تک جاتی ہو اس کی لڑی انسانوں کی لڑی اس کی محمد تک جاتی ہو جو ایکسپلسٹلی کہہ رہی ہو کہ لڑکی کی شادی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ پیوبرٹی کی ایج کو نہ پہنچ جائے جی تو آج کا ٹاپک آپ کا یہ ہے جی میرج کے اوپر ہے تو میرج میں سب سے پہلی بات ہے کہ ایج دیکھنی ہے ہم نے لڑکی کی کیسے ایج میں میرج کی جا سکتی ہے تو جب لڑکی بالغ ہوتی ہے جب لڑکی تیار ہو جاتی ہے بات آپ نے مجھے دکھانی ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں اور کیا پوچھ رہا ہوں یہی تو ریفرنس آپ نے دکھانا ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چلے میں دکھا دیتا ہوں ریفرنس بھی دکھا دیتے ہیں تو آپ کو یہ کہاں نہیں مل رہا اسلام میں کہیں آپ نے دیکھا ہے ایسا کچھ کہیں نہیں مل رہا کہیں نہیں مل رہا کہیں نہیں مل رہا تو آپ تو آپ نے مسلمان علماء سے رابطہ کیا یا یہیں بیٹھ کے کمزور کم کم ظرف جو کم علم لوگ ہیں ان سے ہی یہ بحث و مقاصہ کر رہے ہیں پوچھ رہا ہوں آپ اپنے امام سے لے آئیں گے ریفرنس میرے لیے جی ریفرنس تو بہت ہے ریفرنس یہ ریفرنس کی اپنا ٹینشن لے ریفرنس بہت ہے لائیے سر لیکن دیکھیں آپ یہ کم علم لوگوں کو دیں گے مجھے کتاب الکافی پڑھی ہے آپ نے جی نہیں پڑھی میں نے نہیں پڑھی تو پھر آپ نے شیعہ اسکرپچر میں پڑھا کے امب نائجل بلاگا پڑی یہ اس دن والی بھائی ہے میڈم جن کو جی۔ میں نے روک کے رکھ میں نے بولا تھا کہ آپ سے بات کرواؤں گا اچھا یہ وہی بھائی آپ نے ڈیڑھ ہاں، گھنٹہ بٹھا بٹھا کے ہاں، آپ نے ہاں۔ مجھے بھیج دیا تھا نہیں یار میں بزی تھا اس وقت میں ہاسپٹل میں تھا اور میں نے ساحل کو میسج کیا تھا کہ میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کے آتا ہوں لیکن مجھے ذرا لیٹ ہو گئی ڈاکٹر نے چھوڑا تو میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں سر تو آپ کا اس رکے بات سنیں بھائی آپ حدیث مانگتے ریفرنس مانگ رہے آپ کا اس سے مقصد کیا ہے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ میں ثابت کچھ نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے آج کل انڈیا پاکستان کے اندر ہندوؤں کے جی۔ اثر میں رہنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو فیک اسلام بتا رہے ہیں جس کا جی۔ اسلام سے تعلق نہیں ہے میں اصل اسلام بتا سکوں جی یہ تو بہت اچھی بات ہے میں سن رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام چھوڑ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چلے یہ تو آپ کی اپنا وہ فیل ہے آپ نے چھوڑا ہے جی۔ یا رکھا ہے آپ نے جس بھی نظریے کے اوپر چھوڑا ہے وہ وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میری میں پہلے بھی سن رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے لڑکی کی لڑکی اگر چار پانچ سال کی لڑکی ہے یا بچی ہے تو آپ اس اسلام میں یہ الاؤ ہے کہ نہیں ہے پہلے بھی الاؤ نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے جی ریفرنس میں آپ کو کچھ دیر تک نکال کے دوں گا کیونکہ میں بیٹھے میں دیکھ رہا تھا تو میں نے آگا اگر آپ اتنی دیر سے دیکھ رہے تھے تو آپ نکال لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اوتھینٹک جی، جی۔ حدیث چاہیے جو محمد تک پہنچے دیکھیں ایسا دیکھیں میری سنیں سنیں قرآن کے اندر رکے ایسی میری میری سنیں میری سنیں جی جی پہلے میرا چیلنج سن لو اس کے بعد میرا چیلنج یہ ہے کہ مجھے کسی امام کا کال نہیں چاہیے مجھے پتا ہے کہ آپ کے ایک امام نے والا دیا ہے وہ مجھے مجھے پتا محمد تک پہنچتی ہوئی حدیث چاہیے تو آپ نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جو ہم امام کے بارے میں کہ میں پہلا بھی محمد ہوں درمیان والا بھی محمد ہوں ہم سب کے سب محمد ہیں لیکن بات یہ محمد کو نہیں مان رہے بات یہ ہے کہ وہ والے امام کے اوپر تین ڈفرنٹ اماموں نے شرابی باندھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ کال غلط طریقے سے پہنچے جس طرح سنی اسلام کے اندر صحیح حدیث ہوتی ہے اور ضعیف حدیث ہوتی ہے اسی طرح شیعہ اسلام کے اندر بھی صحیح اور ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن جی، آپ لوگوں نے کلاسیفائی کر کے نہیں رکھی ہوئی آپ لوگوں کی کلاسیفیکیشن ایسے نہیں ہے کوئی اور کتاب بتا رہی ہوگی کہ فلانے والے امام سے جو چین آئی ہے ہمارے پاس اس چین کے اندر یہ والا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے تو لہٰذا میں اتنی لمبی ڈیبیٹ میں آپ سے پڑھنا نہیں چاہ رہا اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ کوٹ مت کرنا کیونکہ اس کے اوپر دوسری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ چین غلط ہے اس میں فلانا بندے کی ٹوٹ ہے جس کی وجہ سے لہٰذا چپ چپ چپ چپ چپ چپ اس وجہ سے وہ مسئلے ہیں لہٰذا آپ میرے ساتھ یہ اگری کرتے ہیں کہ جو پہلا محمد ہے اور جو آخری محمد ہے اس کے کوئی اوتھینٹک چین میں ایسا نہیں ہے لیکن پہلے محمد میں تو بالکل بھی نہیں ہے پہلے محمد نے بالکل نہیں دی تھی اچھا قرآن کی بات کرتے ہیں کیا قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک پیوبرٹی نہیں آئے گی تب تک قرآن قرآن یہ کہتا ہے رکے نا رکے رکے آپ بہت تیز بن رہے ہیں رکے بات سن بھی لیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ان سے پوچھے جو صاحب علم ہے کچھ ایسے شریع مسئلے ہوتے ہیں کہ جو قرآن قرآن کے پاس سورے سنیں میری بھی سنیں نا آپ نے ایک سو بیس کی سپیڈ پہ آپ بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دنیا سے لے کے تمام تک کہ تھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بھی نام قرآن میں نہیں ہے کیونکہ جو ضروری امپورٹنٹ باتیں ہیں وہی قرآن میں ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا دیکھیں اگر آپ اس کو ایشو بنائیں تو وہ بحث میں نہیں کر سکتا آپ سے بحث نہیں کر سکتا میں اگر آپ کسی چیز کو سمجھنے سمجھنے کے موڈ میں ہے تو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بحث کرنے کے موڈ میں تو نہیں کر سکتے آپ سمجھانے کے لیے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کرو گے یا اپنی مرضی سے کوٹ کرو گے گے سمجھانے کے لیے ریفرنس کریں لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس ریفرنس <laughs> کو آپ مان نہیں رہے کیا نہیں مانتے جب آپ کے اسکالر نہیں مانتے تو میں کیسے مانوں گا میں نے کہا محمد تک نہ ماننے والے تو قیامت تک آئیں گے بھائی نہ ماننے والے تو قیامت تک آئیں گے صحیح حدیث دے دو نہ میں مان لیتا ہوں آپ نہیں مان سکتے بھائی آپ جس جس مشن پہ آپ بیٹھے ہیں آپ نہیں مان سکتے کتنی اسٹوپڈ بات ہے نہیں اسٹوپڈ بات نہیں ہے یہ اسٹوپڈ بات نہیں ہے کچھ نہیں کیا عباس آپ نے پریزنٹ کچھ نہیں کیا کچھ ہاں۔ نہیں پریزنٹ کیا <laughs> آپ کہہ رہے نہیں مان سکتے پریزنٹ تو کرو پریزنٹ آپ جو کروانا چاہ رہے ہیں نا آپ علماء سے رجوع کریں آپ یہ ادھر بیٹھ کے لوگوں کو غلط طرف لے جانا چھوڑ دیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ اس کا ریفرنس دیتا ہوں جی، جی، آپ تھوڑی دیر مجھے ٹائم دیجیے کچھ ٹائم دیجیے میں ادھر سے کرتا ہوں لیو ہوتا ہوں جی مہربانی آپ لیو کرنے کی ضرورت نہیں you can stay here if you want to چلو بھائی چلا گیا اوئے سہیل بھائی یہ بندہ تھا یار <laughs> ساحل کدھر گیا میوٹ پہ بول رہے ہیں زبردستی اس کو اتنا بھاؤ دیا میں نے میرے کو لگا کچھ ایسا آئے گا جیسا سنی اسلام سالے سارے بیوقوف ہے اور یہ آ کے بھی اسلام کا دفاع کرے گا یہ تو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہار گیا یہ <laughs> میدان میں آنے سے میدان میں آنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے اس نے کیا کانفیڈینس تھا معلوم اس کا اس دن اوئے ہو سر وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کو بھی آگے سے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا بھیا ایک بات پوچھیے آپ سے ارے جی پوچھیے آپ مسلمان ہیں پہلے بتا دیجیے جی مسلمان ہیں آپ جو ہاں جی آپ اتنا تو نیگیٹو پوائنٹس بتا دیو اسلام کے بارے میں اسلام ایسا ہے اسلام ویسا ہے اچھا، آپ مجھے چھوٹی سی چھوٹی سی بات کہوں آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا اپنا ماؤتھ جی، سے تھوڑا سا نیچے کر لیجیے تاکہ وہ اسپٹنگ ساؤنڈ نہ آئے تھوڑا سا ماؤتھ نیچے کر لیں ابھی ابھی بھی آ رہا ہے ساری ناک اور ماؤتھ سے نا مائکرو فون سے نیچے کر لیں چن کے پاس کر لیں آپ نے کیا بوم مائک لگایا ہوا جی آپ نے بوم مائک لگایا ہوا جی جی ہاں وہ جو ہے نا چن کے پاس کر لیں چن تھوڑی تھوڑی کے پاس کر لیں تاکہ ناک اور منہ سے نا ایئر نہ مائکرو فون میں آئے ابھی جی آپ بہت بہتر ہے سسٹر جی سسٹر بولیے جی آپ نے اسلام کے بارے میں اتنے سارے نیگیٹو پوائنٹس بتائے آپ نے جی۔ آپ کچھ پوزیٹو پوائنٹس بتائیے ایک دو آپ بتائیے سسٹر ہیلو جی بولے جی سسٹر میں نے کہا آپ بتائیے کون سا پوزیٹیو پوائنٹ لگتا ہے آپ کو نہیں نہیں میں وہ آپ سے سننا چاہتی ہوں آپ کچھ پوزیٹیو پوائنٹ بتائیے مجھے اچھا، اگر اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو اسلام میں کوئی پوزیٹیو پوائنٹ نہیں ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اسلام نے اس وقت کے یہود و نصارہ سے لیے وہ اسلام جی، میں لیکن جی۔ پہلے سے موجود تھے تو اسلام نے کوئی نیا پوزیٹیو پوائنٹ نہیں دیا آپ کو اسلام نے اچھا۔ جو بھی نئی چیز انٹروڈیوس کی سکس سینچری جی۔ کے اندر سیون سینچری کے اندر ٹھیک ہے وہ ہر لحاظ سے نیگیٹو تھی میرا یہ کلیم ہے اچھا۔ اس کو فکس کر دیں اگر آپ کر سکتی ہیں تو اچھا تو آپ ادھر رہ کے یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہو مذہب کے خلاف نا نا نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنبی واتوب علیہ میں اسلام کی اصل حقیقت بتا رہا ہوں اگر آپ کو بری لگ رہی ہے تو ایک سیپریٹ چیز ہے لیکن میرا کام صرف اور صرف جو لکھا ہے وہ دکھا دینا اس سے زیادہ نہیں اچھا ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس ہے یہ میں بھی اچھا، مانتی ہوں لیکن آج کے ٹائم پہ میں ایسا مانتی ہوں کہ ہاں کچھ پوائنٹس تھے لیکن آج کے ٹائم پہ جیسے ٹائم چینجز ہو رہا ہے ہمیں بھی ویسے چلنا چاہیے لیکن اب آپ کی جی نہیں تو پھر اس اس کا مطلب قرآن میں جو لکھے کو کیسے چینج کریں گے جی نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن ٹائم کے ساتھ جو انسان چینج ہو رہا ہے تو ہم بھی ویسا چینج ہونا چاہیے قرآن کو چینج کرنا پڑے گا نا دیکھیں سسٹر بات یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں ایکسپلسٹلی ایک ہوتی ہے امپلسٹ امپلائی کی ہوئی چیزیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتی جی۔ ہے ایکسپلسٹ جو کہ ہوتی ہیں کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر تو ان کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتی قرآن کے لیے جب تک آپ قرآن کو موڈیفائی نہیں کریں گی تو پرابلم آ گیا دیکھیے صرف ایک انسان کو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا سیکولر ہیں ذرا یہ کنفرم ہو جائے کیا آپ کوئی صورت وغیرہ سنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے چار ہزار تین سو یوزر اس وقت بیٹھے ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں کوئی بھی صورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہے جی بولے کوئی بھی صورت کوئی آیت کوئی صورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہو جی میں مسلم ہوں اس کے لیے مجھے پروف بھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اصل میں پرابلم ہے شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین thank you so very much sister جی سسٹر بتائیے آپ کچھ پوائنٹ رکھ رہی ہیں ہاں کچھ پوائنٹس ہیں جی۔ جو آج کے ٹائم پہ چینج ہونا چاہیے ابھی میں بولوں گی مجھے گالی دوں گی بہت سے لوگ جو ہے گالی دیں گے میں جانتی ہوں یار بھائی لوگ سنو <laughs> کسی کسی لائیو ویور نے کوئی بدتمیزی کی ہماری سسٹر سے تو بھائی وہ میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے سو میک شیور کہ کوئی بھی لائیو ویور لائیو چیٹ میں ہماری سسٹر کو کچھ نہیں کہے وہ جون سا بھی پوائنٹ رکھے ان کا حق بنتا ہے پوائنٹ رکھنا ٹھیک ہے میں اپنا ایک پوائنٹ رکھ رہی ہوں بس ہے میری اسلام میں میں بھی اسلام مسلم ہوں اسلام میں ایسے کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہے میں مانتی ہوں کیونکہ اس ٹائم کے وہ جو ٹائم تھا وہ پاس تھا بہت ہی مطلب پاس کا ٹائم تھا تو اس ٹائم میں وہ چل گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹر آگے بولیے اور آج کے ٹائم میں جو ٹائم کے ساتھ چینجز آتے رہتے ہیں تو آج کے ٹائم میں اگر پچھلے پاس کے ٹائم کے لوگ اگر اس چیز کو اٹھا کے بولیں گے تو آج کے ٹائم پہ ایسے کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے تو بس میرا یہ کہنا ہے کہ ہاں سر سے بات پتہ کس چیز کے اندر دیکھیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اگر آپ کے قرآن میں ایکسپلسٹ چیزیں نہ ہوتی دیکھیں ایکسپلسٹ چیزیں ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کہتا نا یہ پرفیکٹ ہے مکمل ہے کمپلیٹ ہے پرفیکٹ ہے اور اس کو کوئی بدل نہیں جی۔ سکتا بنا سکتے ہیں depending on time to time تو آپ کو اس کو انہینس کرنے کے لیے اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو اسپیس ان لیوے دی گئی ہے یعنی کہ آپ کو اس کے اندر اسپیس دیا گیا ہے جگہ دی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ ان چیزوں کو جو ایکسپلسٹ نہیں ہے ان کو آپ موو کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ میچور کر سکتے ہیں پرابلم اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر آ گئی ہیں اور جو محمد نے ایکسپلسٹلی بول دی ہیں ان کے اندر آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتی آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا اب اسی طرح ہندو دھارمک ریلیجنس کے اندر بہت ساری کتابیں ٹھیک ہے اب ان کتابوں میں سے کوئی بھی بندہ ایک کو پکڑ سکتا ہے اور دوسری کو چھوڑ سکتا ہے کیوں ان کے پاس لیوے ہے اسی طریقے سے ہر دھرم کے اندر ہر ریلیجن کے اندر لیویز ہیں لیکن اسلام نے بہت ساری چیزیں ایکسپلسٹ دے دی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے یہ پرابلم ہے کیا آپ قرآن کی کسی بھی چیز کو چھوڑ کر غلط کہہ کر مسلمان رہ سکتے ہیں میں بس اپنے پوائنٹس رکھ رہی تھی جی جی میں یہ پوچھ رہا ہوں ایک چھوٹا سا اچھا۔ سوال میں نے کر دیا آپ سے کیا آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اسلام میں رہ ہاں۔ سکتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں تو پھر سسٹر پھر آپ کو یہاں دو ہی چیزیں ہوگی نا یا تو آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا ان کو ماننا پڑے گا تو آپ میرے قتل کرانے میں تو لے ہوئے ہو ناؤز باللہ استغفر اللہ نہیں میں تو خود قتل ہونے کے چکروں میں ہوں تو میں کیسے آپ کو قتل کرانا سکتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی آزادی سے گزاریں اور اپنے بچوں کو اس کتر پنتی کے اندر نہ ڈلنے دیں that's all what I want کیونکہ کیا پتا کہ آپ کا کوئی ایک بچہ واقعی میں محمد کی حدیث پہ عمل کر لے اور جہاد پہ جائے اور وہاں پہ جا کے مر جائے تو میں تو آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کسی چیز کو بدل نہیں سکتی ہوں لیکن وقت کے ساتھ میں اس چیز کو ہاں وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں لیکن پھر مسلمان رہتے ہوئے نہیں نا بدل سکتے اسلام چھوڑ کے بدل سکتی ہیں مسلمان رہتے ہوئے نہیں بدل سکتی یہ میری مدعا ہے آپ کے پاس جی تو اب آپ بتائیں گے جہادی بنانا پسند کریں گے نہ ہی میں اسلام چھوڑوں گی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو ایسا مائنڈ سیٹ دوں گی مطلب اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں تو مجھے بتائیے کہ وہ کٹر پنتی جہادی کیوں نہیں بنیں گے دیکھیے دیکھیے پڑھنا ایک جگہ ہے ایک ایک آپ پڑھائی کرتے ہو وہ ایک جگہ ہوتا ہے اور ایک پیرنٹ ہاں۔ سے جو آپ کو سیکھ ملتی ہے وہ الگ جگہ ہے تو بچہ زیادہ تر جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا ان سے اپنے جو پیرنٹ سے سیکھے گا وہ زیادہ تر اس پہ دھیان دیتے نہ کہ اس چیز پہ جو پڑھ لیے ہو تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ ہاں۔ یہ آپ کی خام فہمی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں ہاں۔ جی کیا بولے جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ہاں۔ وہ ماں یا باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں مجھے نہیں پتا ہاں؟ وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نہیں نکلتے اس میں سے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں ان میں سے میجورٹی ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ مدرسے جا رہے ہوتے ہیں مسجد جا رہے ہوتے ہیں جمعے کا سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ ان کو قرآن کی آیتوں کا پتا ہوتا ہے تو آپ اگر منافق بیچ میں آ جائیں کیونکہ وہ ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں نا تو آپ منافق ہو گئیں اگر آپ منافق ہو گئیں تو انہیں پتا ہے یہ دیکھیے قرآن کی آیتیں کتنے لگا پہلے آپ کو کہ وہ جہادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے جہاد پہ جاتے ہیں یہ دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر نائن سورت توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار اور مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے اور تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں تمہیں محبوب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے تو انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں تو لہٰذا ان کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ آیت اکیلی کافی ہے آپ جیسے بچے کو جہادی بنانے کے آپ جیسے کے بچے کو سوری مائی بیڈ آپ جیسی لیڈی کے بچے کو جہادی بنانے کے لیے کہ اگر اس کو ایک مولوی اس آیت اور اس آیت کی تفسیر سنا کے پراپرلی ایکسپوز کرے اور اس کے ساتھ آپ کو ڈفرنٹ ادر حدیثیں دکھائے کہ جہاد جانا کیوں ضروری ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 سے لے کے 73 تک پڑھائے اور پھر وہ دکھائے کہ محمد نے کہا کہ تم جہادی نہیں بنو گے تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا تم پیور جہنمی ہو مجھے بتائیے کہ وہ شخص جہادی کیوں نہیں بنے گا اگر خود کا دماغ چلائے انسان کسی اور کی باتوں پہ کسی اور کی باتوں پہ نہ بھٹکے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بنے گا اگر اسلام کو فالو کرنے کے بعد ایک منٹ ہاں، ایڈم میں ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں جی اسلام کو جو فالو کرتا ہے وہ دماغ نہیں چلا سکتا اس کو صرف حکم کی تعمیر کرنا ہے جو بتایا گیا وہ ماننا ہے اچھا۔ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اور برین واش کرنے کے لیے تو آپ کب تک بچائیں گی اپنے بچوں کو اگر اس کو مسجدوں کی اگر آپ کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام میں بھی رہوں گی تو اسلام میں آپ رہیں گی تو پھر اسلام کے قوانین کو آپ کو ماننا پڑے گا ان کو نمازوں کے لیے بھیجنا پڑے گا بیانات میں وہ جائیں گے اور ٹین ایج جو ہوتا ہے وہ ایسی ایج ہوتی ہے جو آرام سے کسی بھی بچے کو آپ برین واش کر سکتے ہیں تو جب بچے آپ کے ان کو اگر مسجدوں کی عادت لگے گی نماز پڑھنے جائیں گے بیان سنیں گے ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی نا آپ کو بتائیں گے وہ ایک دن آپ کو ملے گا کہ وہ کدھر گیا ہے اور پھٹ گیا جا کر سمجھ رہی آپ شاعرہ جی جی اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ چینجز آنا چاہیے تو چینجز وہ چیز میں آتا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے اگر آپ اپنے اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ مان رہی ہے تو اس پہ رہنے کا کیا فائدہ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک موبائل یوز کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا جو اینڈرائڈ ورژن ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور نئے ورژن اویلیبل ہے آپ بولیں گی ہاں مجھے پتا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے لیکن میں نیا ورژن نہیں اپناؤں گی تو یہ تو اس کو بیوقوفی کہیں گے نا آپ کو ورژن نکالنا پڑے گا آپ کو نیا ورژن ڈالنا پڑے گا یا وہ موبائل لینا پڑے گا جس میں نیا ورژن ہے پھر تو آپ کے ماں باپ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں نہیں چھوڑ دیتے وہ بھی تو آئیڈیولوجی آئیڈیولوجی دیکھیے دونوں میں ڈفرینس ہے آپ دو چیز کو مکس کر رہی ہے ایک تو انسان ہے آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان رہتا ہے اگر آپ شاعرہ جی اگر آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوتی تو آپ ہندو ہوتی پیدا انسان ہوتا ہے بعد میں آئیڈیولوجی ایکسپٹ کرتا ہے ہم آئیڈیولوجی کو ریجیکٹ کریں گے نہ کہ اپنے لوگوں کو اپنے ماں باپ کو حالانکہ اسلام کا رویہ بالکل الگ ہے ابھی ایڈم صاحب نے جو آپ کو آیت بتایا وہ آئیڈیولوجی کو ریجیکٹ نہیں کرنے بولتا بلکہ وہ تو آپ کو اپنے اپنوں سے ہی الگ کر دیتا ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے رشتے ہی ختم کر دیتا ہے دوسرے مذہب میں دوسرے آئیڈیولوجیز میں آپ کو یہ گندگی جو ہے اور یہ بہت بڑی گندگی ہے یہ گندگی آپ کو دوسرے مذہب میں نہیں ملے گی وہ اپنوں سے الگ نہیں کرتا ہے لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کو اپنے اپنوں سے ہی کاٹ دیتا ہے تو اگر آپ اسلام چھوڑ رہی ہے یا میرے ماں باپ اگر اسلام میں ہے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ہاں ان کی آئیڈیولوجی چھوڑ دوں گا میں یہ ڈفرینس ہے اور آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ مروانا چاہتے ہو کیا مجھے دیکھیے یہ بات بالکل صاف ہے کہ آپ کو خود کو معلوم ہے اور ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ جو کلٹ ہے یہ اتنا برا ہے کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کو اچھے سے پتا ہے کہ ہم نے ہمارے مرنے کا وقت جو ہے وہ یعنی کبھی بھی مرنا ہمارا طے کوئی بھی ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے آپ کچھ سمجھے کہ کتنا گھاتک کتنا خطرناک آئیڈیولوجی ہے جو رشتے توڑ دیتا ہے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے پھر آپ کو اس میں کیوں رہنا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے آپ کو کہ بھائی آپ جا کے آپ نے چھوڑ دیا تو گھر پہ اور ساری جگہ پہ آپ ڈھنڈولا پیٹے کے میں نے چھوڑ دیا میں سنیے میں اتنے سال سے اسلام کو فالو کر رہی ہوں نہ تو میرا کسی سے رشتہ تعلق چھوٹا ہے اور نہ میں کسی اسلام چھوڑ دیں گی تو جی۔ ٹوٹے گا نا اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا اور آپ اگر بتاتی ہے تو تو ٹوٹ جائے گا نا آپ کے سالوں سے اسلام کو فالو کر رہی ہوں اور میں سب سے ہی بھائی چارہ رکھتی ہوں پھر وہ چاہے دوسرے ریلیجن کا ہی کیوں نہ ہو آپ نے بھائی چارہ رکھا تو اسلام کے خلاف گئی نا ایگزیکٹلی قرآن کے اندر چار مقامات پہ آتا ہے کہ نون مسلموں کو آپ دوست نہیں بنا سکتے تو بھائی چارہ کیسے رکھیں گے دیکھیے آج کے ٹائم پہ دیکھیے نا آپ پھر پاس کی طرف چلے جا رہے ہو آج نہیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں سسٹر دیکھیں دو ڈفرنٹ چیزیں ریجیکٹ کر دے قرآن کو قرآن کو ریجیکٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب آلریڈی نان مسلم ہو گئی میں ریجیکٹ نہیں کر رہی ہوں اس قرآن میں <laughs> دیا ہے کہ ہاں آپ جس آپ نے جو کہا جی ہاں وہ قرآن میں دیا ہے لیکن ابھی آپ آج کے ٹائم میں وہ چیز دیکھیے آپ آپ ابھی اچانک سے سڈنلی آپ کسی کو مار دو گے کاٹ دو گے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا مارنے کاٹنے کی بات کر رہا ہوں ہاں میں نے مارنے کاٹنے کی بات نہیں کی تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پہ کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کی آیت آپ کیا بتا رہی ہے آپ کہہ رہی میں بھائی چارہ رکھ رہی ہوں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ پکی مسلمانہ ہیں تو آپ تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی محبت نہیں رکھ سکتی لیٹ لون کہ آپ بھائی چارے کی بات کر رہی ہیں کافروں کے ساتھ تو یہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن اولڈ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اور آپ قرآن کی نائتوں کو نہیں مانتی سسٹر جی نہیں میں میں قرآن کو اولڈ ڈیٹڈ نہیں بول رہی ہوں جی ہاں بے شک یہ چیز قرآن میں دیا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی ادر ریلیجن کو ادر کاسٹ کو میں انہیں اپنے دشمن کی نظر سے دیکھوں یا پھر آپ نے قرآن کی آئیڈیولوجی کو شاعرہ جی قرآن کی آئیڈیولوجی کو آپ نے آلریڈی ریجیکٹ کر دیا ہے بس آپ بول نہیں رہی ہے جی ہاں کچھ آئیڈیولوجیز ہے جو مجھے نہیں پسند ہے میں ابھی بھی بول رہی ہوں جو مجھے نہیں پسند ہے اور میں اپنے طریقے سے اس چیز کو میں مانتی ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے میں آج کے ٹائم پہ <laughs> یہ تو گیم خراب ہو گئی نا سسٹر پھر آپ مسلمان کہاں رہی جب آپ نے ریجیکٹ کر دیا آپ غلط مانتی ہے تو آپ نے تو ریجیکٹ کر ہی دیا آپ مسلمان رہی نہیں آپ چاہے آپ کتنا بھی بول پہ ابھی آپ کے ابھی شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی ہم لوگ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ اچھا۔ واقعی میں پڑھی لکھی ہیں تو ان باتوں پہ غور کرو یہ جو ہم نے باتیں بتائی اس کو ایک دو تین بار سکون سے بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے کے سننا اور پھر غور کرنا صحیح نا ایڈم ہاں بالکل سسٹر ہمارے مطابق نہیں آپ اپنے اسلامک اسکالرس کے مطابق شرع فقہ کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ قرآن کی آیتوں کو ایکسپٹنس نہیں دیتی تو میرا خیال ہے ہماری آج کی باتوں کو آپ سنیے جا کے اور اگر بعد میں دوبارہ جڑنا ہو دوبارہ جڑیے ورنہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جڑیے سوچ سمجھ کے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے we can talk with you much longer لیکن ابھی تک آپ کی جو باتیں ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہیں کہ آپ اسلام کے دائرہ اسلام سے باہر ہیں میرے مطابق نہیں میں فتوا نہیں دے سکتا آپ کا لیکن یہ اسکالر نے آلریڈی کیا ہوا اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ایڈم کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ exactly تھوڑا ریجیکٹ کروں گا نہیں پوسبل ہی نہیں ہے آپ مسلمان ہے ہی نہیں کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو پوری کی پوری باتیں ماننی ہے جیسی بتائی گئی ہے اپنا دماغ نہیں چلانا ہے اس پہ یہ دیکھیے اس کی اردو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم تو یو کو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ایمان بھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا نہیں ہوا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کرتے رہو گے تو وہ تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں کرے گا یقین اللہ بخشنے والا ہے تو جب تک آپ قرآن اور حدیثوں کو نہیں مانتے بھائی بائے بائے ہے ٹاٹا ہے آپ کی طرف سے نہیں نہیں میں اس ٹاپک پر جڑا نہیں ہوں آپ کا ایک میں وہ دیکھ رہا تھا جو اسٹیٹس یوٹیوب پر چل نہیں رہا ہے کیا دیکھ رہے تھے ہلو ہاں ایک اسٹیٹس ایسا یوٹیوب پر میں دیکھ رہا تھا آپ کا کوئی اسٹیٹس آ گیا تھا مطلب جو اسٹیٹس وغیرہ ہوتا ہے نہیں جیسے ٹک ٹاک جیسا ہوتا ہے short video short video reel ہاں ہاں شارٹ ویڈیو ریل اس پر آپ نے یہاں جی ایک چیز کوٹ کیا تھا کہ سر کے اوپر تھا روف الرحیم کی کوئی آپ نے آیت کوٹ کری تھی جی ہاں روف الرحیم کہ ملب اللہ تعالیٰ بھی روف الرحیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روف الرحیم ہے جی آپ نے ایسا ہی کہا نا جی سر ہاں آپ نے ایسا ہی تو کہا کہ اس میں دونوں سرک کا جڑ گیا نا جی سر ہاں تو ہماری اس پر صفائی یہ دینی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اپنی ہے ہے ٹھیک اچھا۔ اس کو کسی نے دیا نہیں ٹھیک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو دونوں میں اچھا۔ فرق ہے ایک اپنے آپ سے اور ایک کسی نے مجھے دیا تو دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے تو اس شرک کے اسمات اور صفات کی ٹرانسلیشن کریں مجھے کیا ایکسپلین کریں نہیں نہیں اس کو مجھے نہیں پتا ہے میں آپ کو ایسا بتانا چاہ رہا ہوں جیسے کہ سر سر آپ کی میں نے بات سن لی نا اب آپ میری سن لیں شرک اسما و صفات کی کیا شیر سے ریلیٹڈ ہے اسما و صفات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں ہمیں پتا نہیں لگے گا کہ یہ شیر کہ نہیں ہے پہلے پہلے آپ آپ مجھے مجھے بتائیے کہ شرک اسما و صفات کیا ہوتی ہیں شرک کا پتا ہے اسما و صفات جو کہہ رہے اس کے بارے میں ہے اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اوکے اوکے اس میں ایک شرک اسما و صفات ہوتی ہیں کہ اللہ کے نام کے اسما کہتے نام کو آپ کبھی بھی اپنا نام رحیم نہیں رکھ سکتے آپ کو رکھنا ہے عبد الرحیم اگر آپ اپنا نام رحیم رکھیں گے تو وہ شرک میں آتا ہے شرک کے اسما و صفات میں آتا ہے ایک اچھا مسلمان کبھی بھی اپنے بچے کا نام رحیم نہیں رکھے گا وہ عبد الرحیم رکھے گا نہیں نہیں آپ میری بات سنیے دیکھیے آپ میری بات سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمان رحمان رحمان ہے ہے ہے وہ وہ اپنے اپنے آپ آپ میں میں اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے دس دفعہ ایک بات بولیں گے اس سے فرق پڑے گا تو آپ میری بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے اللہ نے بھیجا ٹھیک ہے یہ تو آپ کا قرآن ہی کہہ رہا نا کہ وہ وہ اور رحیم ہے ٹھیک ہے اور تو کوئی نہیں کہہ رہا نا اوکے ناؤ اگر آپ قرآن کی آیت دیکھتے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آ چکا ہے تمہارے پاس ایک رسول بہت ہی بھاری گزرتی ہوئی آپ پر بڑی تکلیف ہے تمہارے حق میں بہت حریص ہے اہل ایمان کے لیے آپ ہیں رعوف الرحمان رحیم رعوف ان رحیم کیا کوئی بندہ اپنے بچے کا نام رعوف اور رحیم رکھ سکتا ہے کیوں نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا رحیم ہے روب بھی ہے کیوں نہیں رکھ اسی لیے نہیں ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے ہوتا ہے آپ کو امب کا نہیں پتا یہ شر کے اسما میں آتا ہے اسما و صفات نہیں آپ میری بات سنیے حافظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو آپ نے نائنٹی نائن ناموں میں سے کیا ہے اس میں کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے جو نائنٹی نائن نام آپ نے کوٹ کیے ہیں اب جیسے کہ آپ موٹا موٹا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں بہت بڑی آپ تو رہیں تو اور آگے چلتے ہیں مردہ کا مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے اوکے بھائی ایک سیکنڈ کر رہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں آپ میری بات کو پوری آپ آپ بیچ میں ادھر ادھر بھاگیے نہیں اللہ تعالیٰ کے جو اپنی صفت میں سے میری بات سنو واجب الوجود اور عبادت ریلیکس یہ سن لیں عشما میں صفات کیا ہے آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا چونکہ آپ کو نہیں پتا میں پہلے آپ کو دکھا دوں پھر آپ سے بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا شرک الاسما و صفات relates to the case where created beings یعنی کہ ہیومنس اور things are given claim Allah names اور ہز ایٹریبیوٹس پہلی لائن پڑھیں کہ جو شرک اسما و صفات ہیں وہ وہ چیز ہے جس میں کسی کریٹڈ بینگ کو آپ نے اللہ کے ناموں میں سے یا اس کے ایٹریبیوٹ میں سے کوئی نام یا کوئی ایٹریبیوٹ دے دیا for example it was practice of the ancient Arabs to worship idol names were derive from the names of Allah their names three idol Allah taken from Allah name Allah العزا ٹیکن فرام العزیز and almanat taken from almanan during the prophethood during the prophethood theek hai uh, mohammed era they were also false prophet in the religion of arabia called yamama who took the name of rahman theek hai ki usko rahman ka naam de diya gaya تو یہ ایک بندے کا نام اگر رحمان ہو گیا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو وہ شرک اسما و صفات میں سے ہے تو میرے بھائی اگر یہ چیز ایک شرک ہے تو کس طریقے سے اللہ اپنے ہی نبی کو اپنی صفات میں سے دو نام دے سکتا ہے دیٹس دا کوشچن نہیں میں نے دیکھیے آپ یہ تو روف الرحیم کو بہت ہم تو بہت کیا نام ہے چھوٹا درجہ مانتے ہیں اور بڑے درجے پہ چلیے مردوں کو زندہ کرنا اوکے اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے یہ مردوں کو زندہ کرنا نہیں نہیں ہم اس کی بات ہاں۔ نہیں کر رہے ہم آپ مردوں کو زندہ اور یہی صفت جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے دیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تب وہ کہے نا تو یہ سی الرحیم جو آپ نے کوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رعوف الرحیم بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے بنایا نہیں وہ خود رعوف الرحیم ہے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اس طریقے سے مانے کہ ہم وہ اپنے آپ میں ہی رعوف الرحیم ہے تو صرف لازم آئے گا پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روپ الرحیم ان کی اپنی آپ سے نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر کے بھیجا ہے جیسے کہ میں نے ایک موبائل اپنے آپ بن گیا ایک بنانے بنایا ٹھیک ہے وسیم بات کو آپ سمجھ رہے ہیں تو موبائل آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں وہ آپ ہماری بات کو آپ سمجھیے آپ نے میں آپ کی بات سمجھ ہاں۔ میں اللہ تعالیٰ خود رعف الرحیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا رعف الرحیم تو دونوں میں فرق ہے بنانے والا اور بنایا گیا اب جیسے کہ ساری زمین بولتے ہی جاتے ہیں یار ساحل ان لوگوں کی بریکنگ کیوں نہیں ہے <laughs> ان لوگوں کی بریکنگ کیوں نہیں ہے بھائی کو اصل میں شرک کا کانسیپٹ ہی نہیں معلوم ہے اسما صفات نہیں معلوم ہے لیکن بریک بھی تو نہیں لگا رہا ہوتا ہے وہ اسم و صفات میں ہی ہوتا ہے نا بھائی وہی جو میں بول رہا ہوں اس کو سن نہیں رہا یہ بولی جا رہا ہے کسی امام سے سن لیا ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا جو میں بتا رہا ہوں اللہ نے بنایا نہیں بنایا تو اللہ نے کنٹراڈکشن دی ہے سائل اس کو ذرا ہندی میں ٹرانسلیٹ کر اس کے لیے کہ بھائی یہ پھر کنٹراڈکٹری بات ہوگی اگر اللہ یہی تو میں دکھا رہا تھا ہاں یہی اختلاف تو میں دکھا رہا تھا قرآن کے اندر توحید کے اوپر یہ میری دسمبر کی سٹریمز ہیں تین سٹریم مونتھیزم ان اسلام توحید ان اسلام کے اوپر کہ اگر کوئی چیز آپ بول دیتے ہو کہ یہ شرک ہے تو وہ چیز قرآن میں محمد کو کیوں دی گئی کیونکہ اگر وہ دی گئی تو اللہ نے بذات خود شرک کیا دیکھو اس چیز کو سمجھو تمام اور وسیم تم بھی سنو میں نے تمہیں اس لیے بیک سٹیج رکھا تاکہ تمہیں میری بات سنائی دیتے تاکہ تم ریف بات بات میں کر سکو اللہ نے خود شرک کیا ہے اگر اس نے اپنی صفات کے نام محمد کو ایسوسیٹ کیے ہیں اللہ خود مشرک ہو گیا کیونکہ اگر اللہ اس کو شرک کی کیٹیگری میں ڈال رہا ہے تو وہ محمد کو وہ صفات اپنے والے نام اپنے اسما و صفات محمد کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتا اور اگر اس نے کیا ہے تو اللہ نے شر کیا ہے اللہ کو کہنا چاہیے محمد عبد الرعوف ہے محمد عبد الرحمان ہے محمد روفر عبد الرحیم ہے محمد اگر رعوف الرحیم ہے تو اللہ بذات خود ایک مشرق ہے یوٹیوب شارٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فورٹی سیکنڈ میں بہت کم ڈیٹا ففٹی سیکنڈ میں بہت کم ڈیٹا آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کمپلیٹ سٹریم جو ہے میری وہ توحید ان اسلام پارٹ ون کے اندر میں نے دیا ہوا ہے تو وسیم بھائی پرابلم یہ ہے یہ پرابلم نہیں اللہ نے دیا کہ نہیں دیا پرابلم یہ ہے کہ اللہ خود مشرک ہو چکا ہے کیونکہ اس نے محمد کو اپنی صفاتی ناموں میں سے دو نام دیے دیے اور ابھی تو میں ninety nine names of Muhammad پہ جا بھی نہیں رہا اس پہ جاؤں گا تو بہت بڑا مسئلہ ہے جی وسیم خان قرآن پڑھو بھائی حافظ ہے مولا ساحل تم نے دیکھا کہ یہ بولتا جا رہا تھا بیک سٹیج پہ میری بات نہیں سن رہا تھا <laughs> ہاں، یہ دیکھا واپس یہ دیکھا معلوم بھی نہیں وہ بولتا جا رہا ہے بیک سٹیج میں سن ہی نہیں رہا میری آپ غلط یہ دیکھیں یہ بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے بیک سٹیج میں یہ دیکھ رہے ساحل اور موسا کہیں وہ نان اسٹاپ لگا رہے نان اسٹاپ نہیں آپ ارے وسیم بھائی جب آپ بیک اسٹیج میں وسیم بھائی وسیم بھائی وسیم بھائی لو ان کو لو ذرا ان کو لو جی جی میں لیتا ہوں وسیم بھائی سن رہے ہو جی، ہاں، دیکھو جب آپ بیک اسٹیج پہ ہوتے ہو نا آپ اگر کنٹینیوسلی بولو گے بھی نا تو دنیا آپ کو نہیں سنتی ہے کیونکہ آپ بیک اسٹیج میں ہو تو جب آپ کو بیک سٹیج کیا جا رہا ہے تو تھوڑا خاموش ہو نہیں نہیں بھائی غلط سمجھ رہے ہیں وہ ہماری بات کو نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوں بھائی دونوں چیز میں نے آپ کو اپنا مکان کرائے پہ دے دیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا تھوڑا نہ ہوا وہ تو ہمارا ہوا نا ٹھیک ہے آپ ہماری بات کو آپ سمجھیے ویسے ہی آپ کو یہ رہو رہی میں اب سیدھا سیدھا دنیاوی میں تمہیں بات بتا دے رہا ہوں ہمارا مکان ہے تم کو تم کو کرائے پہ دے دیا وسیم اچھا، اسی کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں وسیم وسیم اگر یہ والی بات ہاں۔ ایک دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے مکان کا ذکر کیا ہاں،, جی، ہاں وسیم ایک ہوتا ہے کرایہ پہ دینا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پاور آف اٹارنی بنا کے دے دیا کہ یہ مکان تمہارا ہے یا اس میں آپ نے کر دیا کہ میرے ساتھ یہ مکان میرا اور تمہارا دونوں کا ہے ہم دونوں اس کے پارٹنر ہیں یا ہم دونوں اس کے اونر ہے تو یہاں پہ جو آپ کو ایڈم صاحب جب سے بتانے کی کوشش کرے وہ یہی ہے ہاں، ہاں، ہاں، آپ کا مدعا ہی وہ ختم کرنے کو ختم نہیں تھی ابھی تک تو یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ جو اللہ کی چیز تھی خاص اللہ نے کیا جی۔ کر دیا اس کی اتھارٹی رسول کو بھی دے دیا اب دونوں رعف الرحیم ہیں میرے بھائی تو دیا نا تو طاقت ان کی اپنی تھوڑا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک کہتے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں وہی مطلب ہے طاقت تھوڑا نہ بھائی دونوں دونوں الگ الگ ہے ان کی رعف الرحیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نے بنایا ہے وہ تو اپنے آپ میں رعف الرحیم ہے بھائی اس کو کسی نے طاقت نہیں دی ہاں بنا دیا بھائی دونوں میں فرق ہو گیا نا بھائی اس کو کسی نے طاقت دی ہے بھائی بھائی ہم ہاں تو وہ ہماری زمین کورونا ہوئی چھوڑنا ہاں۔ ہاں، بولیے بولیے اب سیدھا سیدھا ایک تمہیں بات بتاتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی پاور ہاں، دے دی تھی انہوں کی پاور دے دی تھی اس کی پاور دے دی تھی اس کی پاور دے دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے دیتے تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا عیسیٰ علیہ السلام کی خود کی اپنی تھوڑا نہ چیز آپ خود بتائیے دونوں میں فرق ہے بھائی کیونکہ طاقت اگر ملی عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ پاور دی تب وہ کر پائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے خود کی اس کو کسی نے پاور نہیں دی ٹھیک ہے اور جتنے نائنٹی نائن نام ہے وہ کسی نہ کسی جتنے بھی نائنٹی نائن نام ہے اگر تم اس حساب سے بھی چلو گے یہ آرگومنٹ جو تم نے عیسا علیہ السلام کا بتایا کہ اللہ نے پاور دے دی تو بھائی اب دونوں وہی کام کر رہے جو کام اللہ کر رہا تھا زندگی دینے کا وہی کام عیسا بھی کر رہے عیسا ریزریکٹر ہو گیا تو دونوں پھر تو دونوں ہو گئے نا وہ خدا کے برابر ہو گئے وسیم خان تھوڑا شانتی سے اس پر سوچو اگر اللہ نے عیسا علیہ السلام کو زندگی دینے کا پاور دے دیا تو عیسا بھی خدا کے برابر ہو گئے اللہ بھی زندگی دے رہا ہے عیسا بھی زندگی دے رہے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں واپس لوں بھائی کو میرے خیال سے یہ بولتا ہی رہے گا ابھی دیکھ لینا نہیں نہیں اسلام کو <laughs> اپنی پاور پاور سے اپنی اللہ کی پاور سے نہیں اپنی پاور سے مردوں کو زندہ کیا تب سرکے ہوگا پر ہمارا لوگ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاور دی تب مردوں کو زندہ کیا ٹھیک ہے ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے وسیم ہاں۔ وسیم جی قرآن کی آیت دکھاؤ کہ عیسیٰ نے اللہ تعالی کی پاور سے مردوں کو زندہ کیا اب آپ وہ والی آیت خود ہی اٹھائیے آپ جی۔ ہے تو آیت نکالیے جو مردہ زندہ کرنے والی آیت اٹھائیے آپ بتائیے قرآن کی وہ آیت جس میں عیسیٰ نے مردہ نہیں آپ کرتے رہے نا آپ اسکالر بن رہے تو بھائی وہ آیت نکالیے میں نے تو آپ کو ایک چیپٹر بتا دیا نا مجھے نہیں پتا کہ کون سے قرآن کی کس آیت پار پڑی ہے ہائی قرآن میں ہی آپ نکال کے دکھائیے ترنت نکال کے اسکرین پر لے کے آئیے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ عیسا نے اپنی طاقت سے مردوں کو زندہ کیا یا اللہ کی طاقت سے پہلے یہ مجھے بتا دیں ہے وہ ایڈم یہ دونوں کا بی پی بڑھا دے گا ایسا لگ رہا ہے بولتے جا رہا ہے وہ میں سمجھایا پھر بھی بولتے جا رہا ہے کسی پاگل کا بچہ یار what what can you expect from this guys وہ بولتے جا رہا ہے صبر ہی نہیں لے رہا کہ یار اگلا کوئی مطلب اگلے کے بات تو سن لے پھر دینا امب کا تجھے پتا نہیں ہے چیخے مار جب, رہا ہے جب آپ ایک جتنے مومن حضرات سن رہے ہیں بھائی آپ ایک چیز دھیان رکھو جب آپ ڈسکشن کے لیے آتے ہو اگر آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے تو تھوڑا اس کو سننے کی بھی طاقت رکھو کہ سامنے والے کا اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے آپ کنٹینیوسلی صرف بولتے جاؤ گے تو ڈسکشن کیسا ہوگا اور اصل میں ایڈم اور میں نے یہ ڈسائڈ کیا تھا کہ بھائی ہم بہت پیار سے بات کریں گے اسی وجہ سے ہم وسیم خان کو اتنا موقع دے رہے نہیں تو کب کا ان کو نکال دیے ہوتے جب ہم آپ کو اتنا موقع دے رہے ہیں تو بھائی تھوڑا تو ریسپیکٹ کرو ہاں ایڈم لے کے لیے خاموش نہیں رہے تو تم کو ہم نکال دیں گے تم سے بات نہیں کریں گے اگر سن رہے ہو 30 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاؤ لو ابھی دیکھو خاموش ہے کیا لیا میں نے خاموش ہے سمجھ میں آیا چلو ایڈم اپنی بات رکھو ازن طاقت کو نہیں کہتے ازن پرمیشن کو کہتے ہیں اجازت کو کہتے ہیں ازن طاقت کو نہیں کہتے تو آپ مجھے جو ریفرنس دے رہے ہو وہ چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 49 کا ریفرنس دے رہے ہو جیسے ہی بات آتی ہے بھی ازن اللہ یہاں پہ اللہ کی طاقت نہیں ہے یہاں پہ اللہ کی پرمیشن ہے پرمیشن کہتے ہیں اجازت کو طاقت کو نہیں تو عیسا کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی اور عیسیٰ کے پاس نئی جاندار بنانے کی طاقت تھی لیکن جب اللہ کا حکم آپ کہہ لو یا اللہ کی پرمیشن کہہ لو وہ آئی تو اس نے کام کر دیا طاقت اس کی تھی اللہ کی نہیں تھی جی صاحب بولیے اللہ کی ہی ہی پرمیشن تو اللہ کی طاقت ہوئی نا بھائی نہیں طاقت نہیں ہوتی اگر آپ کا میں وسیم طاقت اور پرمیشن میں فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پہلے اب وہ بتاؤ قرآن کو بھی سائڈ پہ رکھ دو حدیث کو بھی سائڈ پہ رکھ دو سمپل چیز بتاؤ طاقت اور پرمیشن میں فرق کیا ہوتا ہے پہلے میں فرق کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ میرے بھائی دو ہزار کے نوٹ اگر بند ہوئے ہیں تو وہ وسیم طاقت اور پرمیشن میں فرق کیا ہوتا ہے پہلے وہ بتاؤ last chance then I removing میں آپ سے بات نہیں کر سکتا لاسٹ چانس طاقت میں ارے میں میوٹ پہ بول رہا تھا ایڈم میری آواز آ رہی ہے سر بھی آپ میوٹ پہ بول رہے انہوں نے بہت اچھا ایگزامپل دیا ہے پردھان منتری کی اسی پہ ان کا ایگزامپل لو لے لو جی پردھان منتری سائل بھائی آپ لے لو یار میں نہیں بات کرتا تھا میرا دماغ خراب پردھان منتری کی کیا ایگزامپل دے رہے تھے آپ بتاؤ ہاں بھائی کوئی چیز کو کیا نام ہے کرنا ہوا تو وہ تو کیول منہ سے بولیں گے انہی کی اجازت کے بغیر ہوگا نا کوئی بات نا وہ تو آئے گی پردھان منتری پر ہی نا میری آپ نے بہت اچھا, جی۔ اچھا آپ نے کہ جی، جی، پردھان منتری نے کوئی چیز کا آرڈر دیا کسی کو ٹھیک ہے اس بندے میں پرسنلی خود کی طاقت ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس کو پردھان منتری کا پرمیشن نہیں ہے جیسے وسیم اک جانا پیارے بھائی پلیز دیکھو آپ نے بہت اچھا ایگزامپل دیا آپ خود سمجھو اس بات کو پردھان منتری صاحب نے اگر کسی کو ایک پرمیشن دی ٹھیک ہے وہ بندہ جو کر رہا ہے وہ خود کی طاقت سے کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا کیونکہ پردھان منتری صاحب کی پرمیشن نہیں تھی پردھان منتری صاحب نے جیسے ہی پرمیشن دی وہ بندہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ وہ کام عمل کر رہا ہے وہ وہ جو بھی اس کو دیا گیا ہے وہ کر رہا ہے صرف پرمیشن نہیں نہیں نہیں آپ میری بات سنیں میں پرمیشن دو ہزار نوٹوں کا دیا ہوں آپ میری بات کو سمجھیے گا کہ دو ہزار نوٹ کا پرمیشن میں نے دی اب آپ آپ میری بات کو سمجھیے گا دو ہزار نوٹ کا بھی تو کہیں گے تو ہاں بھی منا سکتے ہمارے پرمیشن ہاں کا نام آئے گا نا بھائی وہ کرنے والے کا نام تھوڑا جو بنایا نوٹ اس کا نام تھوڑا نام تو آئے گا مودی جی کا وسیم ہاں۔ پرمیشن دینے کی طاقت ہے لیکن جو کام ہو انڈیویجل کر رہا ہے جو دو ہزار نوٹ دو ہزار روپے کی نوٹ جو چھاپتا ہے پردھان منتری پرمیشن دے دے تو وہ چھاپ کہ نہیں آپ تین ہزار روپے کے نوٹ چھاپ دیجئے انڈیا کے اندر بھائی آپ کے اندر طاقت ہے اگر پردھان منتری اگر پردھان ہاں، ہاں، منتری ہاں، لینا بھائی بیچ میں کیوں بولتا ہے پردھان منتری صرف آپ کو پرمیشن دیتا ہے اور انسان خود کی طاقت کی بنیاد پہ وہ کام کرتا ہے طاقت اس کے اندر آلریڈی ہے لیکن وہ پرمیشن کے لیے رکا ہے جیسے ہی پرمیشن آئے گی وہ کام کو پورا کر دے گا اسی طریقے سے جب یہاں پہ بات ہو رہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سے پرمیشن سے پرمیشن تو عیسا کے پاس وہ طاقت موجود تھی صرف وہ پرمیشن کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے جیسے ہی اللہ نے پرمیشن دے دیا عیسا کرنے لگے اگر تم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم آگے آپ سے بات نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ساری طاقت دی ہے جیسے بھائی ہم کو موٹا موٹا مثال یہ دی ہے اب تمہارے شریف پہ لے جا رہا ہوں تم ہاتھ اٹھا رہے ہو یہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھنے کی شکتی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ساری چیزیں میرے بدن میں دی ہے ہاں ساری کی ساری مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے بھائی مجھے بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے تو جتنی طاقت مجھے ڈالنی تھی اتنی ڈالی اگر میرے بندروں کو چھلانگنے کی طاقت ہے تو وہ چھلانگ مارتا ہے ہم کو چلنے کی طاقت ہے تو ہم چھلانگ کی طاقت ہے مارتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا جتنا دینا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی وسیم چپ غلط کو کر رہے ہیں وہاں اوہ مائی گوڈنس ہاں ویڈیو آپ کی I'm done with this guy man he's not willing to listen here تم نے بات کرنی ہے سائل مزید ساحل تمہاری آواز چلے گی مائک میوٹ میں بول رہے ہو یا غصہ گالیاں نکال رہے ہو میوٹ کر کے نہیں اس کو بٹا دو اپنے ہی بھائی ہے دماغی اپنگ ہے جو کچھ بھی ہے کیا ان کو گالی دے کے کیا مل جائے گا دوسرے کسی کو لے لو یار یہ دماغی اپنگ انسان ہے یار میں اپنی ایگزامپل میں خود پھنس گیا لیکن پھر بھی ماننا نہیں ہے ایگزیکٹلی یہ ضد کہتے ہیں اس کو اور کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ضد ہے علی خان بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہیلو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے مسلمان ہیں آپ جی آدھا تو پھر سر آپ کیوں جڑے ہیں جی پورا ہونے والا ہوں مطلب جب ہو جائیں گے تو پھر جڑیے گا نا جی ابھی آپ بات کرنا ہوں نہیں تو آدھے مسلمان سے میں بات نہیں کرتا سر میرے چینل کا رول ہے پورے ہو جائیں پھر بتائیے گا تھوڑی بہت ہے جانکاری آپ کے حساب سے اگر آدھے مسلمان ہیں تو بات نہیں کرنی آپ سے دیکھو جانکاری کم ہونا ایک الگ بات ہے علی خان بھائی آدھے مسلمان کس کو بولتے جیسی وہ ابھی ایک سسٹر آئی تھی کہ بھائی میں غلط سمجھتی ہوں کچھ چیزوں کو غلط سمجھتی ہوں کچھ چیزوں کو صحیح سمجھتی ہوں یہ آدھے مسلمان حالانکہ ایکچولی یہ مسلمان ہے ہی نہیں تو اگر آپ ایسے والے ہیں تو ہم کو آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہاں آپ اگر اسلام کو صحیح سمجھتے علم کم ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن صحیح سمجھتے تو ہم بات کریں گے جی ابھی نہیں کر سکتا کیا کر سکتا کیا پورے مسلمان ہیں جی جی بس ہونے والا ہوں آنا پلیز <laughs> یہ کیا عجیب عجیب ماحول چل رہا ہے یار <laughs> بعد یار یہ زندگی میں یہ نئی گیم شروع ہو گئی یار یہاں پہ آدھا مسلمان یہ عجیب کھیل چل رہا ہے کہ آدھا ہوں پورا ہونے والا بھائی پورا ہو جا پہلے <laughs> آدھے لوگ تھوڑی نہ دفاع کرتے کبھی بھی پورے لوگ کرتے ہیں نو نو کٹوا کے آ جا پہلے پھر بات کرتے ہیں اچھا oh ایڈم صاحب آئی ڈونٹ نو آپ کو کسی نے بھیجا ہے نہیں بھیجا ہندوستان میں ابھی ایک آج ایک واقعہ ہوا ہے جس طرح میں نے دیکھا تھا تھا ٹویٹر پہ دیکھ رہا میں بڑی بات یہ کہ اس لڑکے کا نام ساحل ہے ہاں۔ لیکن ساحل وہ ویڈیو خود دیکھی اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے میں پوری نہیں دیکھ پایا یار ساحل بندے کے پیچھے سے کم از کم نہیں تو میں نے آٹھ بندے کاؤنٹ کیے خود ہاں بھائی میں نے بہت گالیاں دی جس نے میرے کو ویڈیو بھیجا تھا میں نے اس میں میں ابھی یہاں پہ نہیں دے سکتا نہ تو میں بھی گالیوں کا استاد ہوں میں نے بہت گالی دی کہ وہ حرام کے پلے جو آس پاس سے جا رہے تھے یار پتھر رکھا ہوا تھا یار بازو میں پتھر سے پہلے پتھر سے پہلے وہ بندہ وہ لڑکا اس کو پنچ کر رہا اور ککھے مار رہا ٹھیک ہے اور میں حیران ہوں کہ جو آٹھ بندے اس کے پیچھے سے گزرے ہیں وہ سالے کتی ماں کے بچے مرے ایسی موت مرے خدا کی قسم ایسی موت مرے ایسی موت مرے کہ کسی گلی کے کتے کے اوپر سے گاڑی گزرنے والی موت سے زیادہ بری موت مرے وہ سالے کہ یار تم ایک بچی کو پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو تم نے اس بندے کا ہاتھ کیوں نہیں روکا آرام سے اوور پاور کر سکتے تھے سب مل کے اس نے پتھر اس کو مارا لڑکی کو اس سے پہلے جب وہ اسے ٹھڈے مار رہا ہے اس یار انسانیت مر گئی ہے بہن سوری یار میرے منہ سے گالی نکل گئی یار نہیں دیٹ از ایبسولوٹلی فائن میں میرے کو بہت غصہ آیا تھا کہ یار اتنا کوئی نپنسک کیسے ہو سکتا ہے یار اتنا کوئی کیسے ہو سکتا ہے اتنا لیول پہ جان لے لے رہا ہو اور تم اور اور ان کا ایکسپریشن دیکھو وہ ایسے نارمل چل رہے ہیں ہاں جیسے بس جھاپڑ مار دیا ہو گیا ایک دم نارمل چل رہے وہ لوگ ارے باجو میں پتھر کا ڈھیلا ہے بہن چھوٹ تم اٹھاؤ پتھر اس کا سر پھوڑ دیتے کم سے کم اس کو اس کے سر پہ مار کے اس کو بے ہوش کر دیتے یار پتھر تمہارے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں ہے یار چھٹانگ کا لڑکا نہیں تھا بہن چھوٹ میرے پتھر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی جھاڑ ورکا ہے وہ یہ حال ہے لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہن چود ہمارا ہمارا کوئی نہیں مر رہا ہے نا تو مرنے دو کیا کرنا ہے ہمارا نہیں مر رہا ہے نا بھائی کوئی دوسرے کو مار رہا ہے مرنے دو نائف اس نے بعد میں نکالی بندہ لائف چیٹ میں دیکھا نائف ہے نائف بعد میں نکالی اس نے پہلے وہ اسے ککھے مار رہا تھا میں نے بھی جو دیکھا ہے میرے خیال سے اس میں اس نے تو وہ اس سے ہی سٹارٹ کیا ہے جہاں سے میں نے میرے پاس جو ویڈیو آیا ہے وہ سیدھا نائف والا آیا ہے وہ میرے پاس ٹویٹر میں ویڈیو ہے پہلے وہ اسے ککھے مار رہا تھا ٹھیک ہے اور ساحل اگر نائف بھی ہو کسی بندے کے پاس ادھر جو جو اس اس نے نے پتھر پتھر اینڈ میں اٹھایا تھا وہ پتھر آپ اس کے سر پہ نہیں مار سکتے پیچھے سے وہی تو میں بول رہا ہوں نا بھائی وہی تو بول رہا ہوں کہ وہاں پہ پتھر کا ڈھیلا لگا ہوا ہے وہ سب مل کے مارتے اس کو پتھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہو کسی کی جان تو بچ جاتی بہت آیا بھائی بہت بولے تو بہت آیا ویڈیو دیکھ کے ابھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اس کے اوپر ویڈیو بناؤ میں نے کہا یار یہ نیوز نیوز ہے اٹس اے ایونٹ میں اس پہ کیا ویڈیو بناؤں لائک میرا میرا جو جو مین پرپز ہے it has nothing do with this like یہ نیوز ہے اور سب سے امپورٹنٹ نیوز اس میں یہ ہے بتانے والی کہ وہاں سے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نان مسلم ہو آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کون تھے پیچھے سے گزرے ہیں کیونکہ وہ مسلم ایریا لگ رہا ہے پرابلی تو وہ مسلم لوگ تھے یا نان مسلم تھے it has nothing to do with it the only thing which has to do is humanity اور وہ کیا ہے کہ یار تمہیں ایک لڑکی ایک لڑکی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو اور ایک بندہ مار رہا ہے اور مست چل رہے ایک دم نارمل اور زیادہ تو گسا وہی ہے نارمل چل رہے کیا یار بہت گالی نکل جائے گی میرے منہ سے یہ مومن کی جلیبیوں جلیبی نے مجھے اکثر کہا ہے کہ اس کو گالی نہیں نکالنی اپنے چینل کے اوپر لیڈیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں سوری یار میں آج برداشت نہیں ہوا میں بڑا کوشش کر رہا تھا حالانکہ دیکھو میں نے وسیم کو بھی کوئی گالی نہیں نکالا لیکن یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں نے کہا میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا تو میرے منہ سے اتنی گالیاں نکلنی ہیں جتنی ایک نکلنی چاہیے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ سو گالی دے دو ایڈم <laughs> میں نے دے دی تھی میں نے اس وقت بفور لائف اسٹریم دے دی تھی <laughs> بہت گالیاں دی تھی میں نے اس بندے کو نہیں بڑھی اور دوسری بات نان مسلموں پہ بھی لانت ہے جو وہاں سے گزرے اور روکا نہیں ان کے اوپر بلکہ ڈبل لانت ہے کیا دھرم جو آپ جو آپ لوگوں نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے اپیوگ کیا ہوا ہے کدھر گیا وہ کیوں نہیں روکا کیوں نہیں روکا اس کو اچھا ایڈم اس میں دیکھو اگر اس کے پاس گن ہوتی تو تو ہم کنسیڈر کر سکتے تھے کہ بھائی گن ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جلدی نہیں جائے گا گن تو نہیں تھی نا بھائی دور سے تو پتھر مار سکتے تھے سر دور سے بھی بات ہے آپ اس سے ایک فٹ دور سے لوگ اس کے پیچھے پیچھے سے گزر رہے ہیں پتھر مارو اس کے سر کے اوپر بندہ ہلتا ہے پتھر مار کے ساحل جو اینٹ ہوتی ہے جو اینٹیں پڑی ہوئی تھی اس نے اینڈ میں ماری تھی اس کا منہ اور سر تباہ کیا تھا اس نے وہ اینٹ اگر مارتا کوئی بندہ اس کے سر کے اوپر ساحل ایک پتلا سا لڑکا بھی ہے اینٹ کے مار دیتا نا تو وہ بندہ ہل نہ سکتا چاہے اچھا، اس کے ہاتھ میں کیوں ہو ہاں، بے ہوش ہو جاتا اصل میں لوگوں کے اندر چاہیے یار یہ ہمارا بول کے گالی دے کے کیا فائدہ دوسری جگہ بھی ہوگا ایسی بیٹھے رہیں گے ایسی دیکھتے رہیں گے سالے سر یہ ایک کبیر صاحب آئے ہیں جو کہ obviously مسلم نہیں ہو سکتے انہوں نے کیا کرنا ہے ان کا بھائی مت لو کبیر ناستک ہے ہاں، تو یار ان کو نظر نہیں آ رہا اتنا برابر میں نے ہندی میں بھی لکھ دیا جن کو انگلش نہیں پڑھنا آ رہا وہ دیکھیں اوپر ہندی میں کیا لکھا ہے کبیر وہ والا کبیر تو نہیں ہے وہ اپنے سے جو بات کرنے آتا تھا یہ دوسرا لگ رہا ہے ایک کبیر نہیں آتا تھا کر لیں بات آپ ان سے سر ہلو ہاں کبیر بھائی اب وہ والے کبھی رہ گئے جو پہلے آتے تھے میں آپ کے چینل پہ تو کبھی بھی نہیں آیا ہوں بھائی پھر کیوں جڑے ہو بھائی یہ صرف مومنوں کا سٹریم ہے نہیں میں تھا مومن تھا پہلے اب چھوڑ دیا ہے اور آپ کی طرح ہمت نہیں ہے ساحل بھائی کی میں زمانے کے سامنے آ کر کے شکل دکھا کے بول سکوں کہ میں نے جو ہے اسلام آپ کبیر بھائی ایک کام کرو آپ میری والی اسٹریم میں آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بس ہاں۔ اگر آ گیا ہو تو ایڈم کے لیے بس میرے پاس کچھ اچھے الفاظ ہیں ایڈم جتنی نالج میرے پاس اگر ہوتی تو میں <clears throat> میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں میں ان کی پتلونیں اتار دیتا اور unfortunately I do not have that knowledge جو ایڈم کے پاس ہے کوشش کرتا ہوں سیکھ سیکھ سکوں کچھ آپ سیکھیں نوٹس بنائیں میمورائز کریں میں کرتا ہوں پھر آپ بھی کریں گے خیر سے نہیں میں نہیں کر رہا خیر کیونکہ میں اوپر اٹھ چکا ہوں بھائی ان سب سے لیکن جو آپ لوگ کام کر رہے ہو مچ اپریشیٹڈ اور کرتے رہو ایک دن وقت بدلے گا دنیا بدلے گی اور صرف ایک چیز جو آپ لوگوں نے ایک کمنٹ یہاں پہ پن کیا تھا میں اس کی وجہ سے آیا وہ یہ تھا ایک بھائی نے لکھا تھا کہ اکرم ہو یا کچھ بھی نام وہ پردھان منتری نہیں ہو سکتا تو یار دیکھو رائٹ ونگ جو سر اچھا، آپ کو دینے کے لیے وہ بھی اگر پورے تھے تو آنا بھائی آدھے مومن تھے تو مت آنا میرے پاس دو بندے بیٹھے دیسی پنجابی ایڈم بھائی یہ لانتی لوگ ہے صحیح بات ہے آپ کی تو آپ سے بورڈ پہ ڈرائنگ کر کے سمجھائیے وہ ایسا بندہ ہے نا اتنا دماغی اپنگ ہے کہ اس کو ڈرائنگ بتاؤ نوٹ پیڈ بتاؤ کچھ بھی بتاؤ وہ کنٹینیوسلی بولتا جائے گا اور بولتا جا رہا تھا ہاں گلاب بھائی ساحل کیا کرے چیز کریں گے تو کتنا ڈسٹرب ہوتے باقی لوگ بڑا ڈسٹربنگ تھا کہہ رہا ہوں نا کہ میرے کو بہت گالی آئی تھی اس بندے سے زیادہ میرے کو غصہ آیا وہاں کے وہاں سے جو لوگ رہے قسم سے بول رہا ہوں اس لڑکے سے زیادہ غصہ مجھے وہاں کے لوگوں پر آیا بے شک بے شک بے شک بے شک اور وے آف لائف نے فائیو ممبر شپ دی ہیں گفٹ کی ہیں وے آف لائف بھائی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا شکریہ اور thanks lot for for your help um کی دنیا بھائی مومن لڑکا پکڑا گیا اس کے ہاتھ میں کلاوا اور گلے میں ردراک کی مارت بھائی دیکھو وہ ابھی جب نیوز پوری کھل کے آئے گی نا اس سے پہلے ہم کمنٹ نہیں کر سکتے اس نے کیوں پہنا تھا راک کیوں تھا ایگزیکٹلی کیا تھا وہ اس ساری ڈیٹیل جب آئے گی تبھی ہم کچھ بول سکتے ہیں صرف آدھی ادھوری انفارمیشن پہ ہم ابھی کچھ نہیں کمنٹ کر سکتے یار جو کرنٹ انفارمیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ بلیم جو ہے نا وہاں سے گزرنے والے لوگوں کا بھی ہے وہ بندہ تو چاہے جو بھی ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے تھا جو بھی تھا مسلم تھا ہندو تھا سکھ تھا کچھ بھی تھا ناسٹک does not matter what matter جو وہاں پہ لوگ گزر رہے ہیں نا مجھے ان پہ زیادہ غصہ ہے بلیک پنک بھائی south is better than north بھائی ہم اس طریقے سے تو وہ نہیں کر سکتے ابھی شری ایڈم بھائی ہم کر ہی کیا سکتے ہیں ہمیں تو کینڈل جلانے اور رپ لکھنے آتا ہے justice for secular girls thank you بھائی صحیح بات ہے آپ کی ریسٹ ان پیس رپ ایسٹا جی thank you so very much راگوجا سفیا بنتے والی جب سنت ہے تب کیا کہنا راگوجا بھائی نے اپنا فرض نبھایا ہمیشہ کی طرح آئی <laughs> ہوپ کہ آگے وہ نبا والی آیت بھی ہوگی <laughs> <laughs> and just fully adorn kalava sacred thread to disguise himself as a Hindi Hindu اچھا میں ایک چیز بتاتا ہوں میں اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو وہ جو ہاتھ میں جو میں نے جو امیج دیکھا ہے اس میں میرے خیال سے لال کلر کا دھاگا تھا وہ اگر وہ زوم کر کے دکھایا ہوا تھا اور ہی دکھ رہا تھا لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا وہ اتنا میں ڈیٹیل میں دیکھ رہا سٹریم سے صرف 15 20 منٹ پہلے مجھے نظر آیا تھا وہ لیکن ایڈم میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو اورنج یا لال کلر کا جو دھاگا ہے نا وہ لڈو لوگ بھی پہنتے جو ادھر کیا کہتے ہیں اس کو درگاہ میں جاتے ہیں ہاں ہاں ہاں بالکل ہاں، بالکل وہ بھی پہنتے تو وہی میں کہہ رہا تھا سبھی لوگوں سے کہ پوری ڈیٹیل جب آئے گی تب سمجھ میں آئے گا کیونکہ وہ جو آپ دھاگے کی بات کر رہے ہو نا یہ بریلوی لوگ پہنتے ہیں اجمیر اجمیر جب جاتے ہیں نا تو پہنتے ہیں آپ یہ اس کو ہندوازم سے مت جوڑو یہ آگے سمجھ میں آئے گا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی وہ والی پرارتھنا پوری ہوتی ہے نا تو وہ اسی منت منت منت ہاں جب پوری ہوتی ہے تو اسی درگاہ میں جا کے اس کے کھڑکی کے ساتھ اس کو باندھ کے آتے ہیں اور بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک وہاں پہ باندھتے ہیں اور ایک اپنے ہاتھ پہ باندھتے ہیں اور جب ان کی منت پوری ہوتی ہے تو وہاں سے جا کے اسے کھول کے آتے ہیں so there is multiple ways of doing this thing not like always Hindu سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے وہ جی۔ راگو جا کارنوں سے مومن اینڈ خالستانی کو ایس پی جی میں بین ہے ایس پی جی سے آپ کی کیا مراد ہے مجھے بھی نہیں پتا بھائی ابھیلاش نندا ہندو کائر ہے ویری سیڈ سی ایم بھائی Bageshwar Baba will damage Islam India big time okay thank you C M بھائی مومن کی جلیبیاں کہہ رہے ہیں سو گالی دو ایڈم مومن کی جلیبیاں بھائی کا بھی دماغ خراب ہوا رہے گا وہ ویڈیو دیکھ کے اس کا وہ ویڈیو دیکھ کے سب کا دماغ اپنگ ہوتا ہے بھائی بہت اپنگ ہوا تھا میرا اویناش ورما بھائی کیا ہوا مجھے تو پتا ہی نہیں اوکے للت بھارتی بھائی بھائی کہہ رہے وہ لات گھسے نہیں چاقو سے مار رہا تھا اور یہ دلی کے لوگ ہے فری کے چکر میں اپنی مروانے کا انتظار کر رہے ہاں میں نے بھی اسی وجہ سے میں نے ایڈم کو بولا کہ وہ میرے پاس جو ویڈیو آیا ہے پارتھ کلیب نپوسن کی طرح تماشا دیکھتے رہے ہاں وہی اسی وجہ سے تو کہا ہم نے فنٹیک بھائی کہہ رہے یہ سپر چیٹ غلط انفو پھیلا رہا ہے لڑکا لڑکے کا نام ساحل ہے شہباد مسلم ایریا کا رہنے والا ہے اور اس کے فادر کا نام سرفراز ہے اس کے لیٹس ویٹ بھائی ساری ڈیٹیلز آئیں گی آ چکی ہے اتنی والی ڈیٹیل تو آ چکی ہے ٹویٹر میں پڑھ چکا ہوں یہ والی ڈیٹیل جو انہوں نے سپر چیٹ میں دی ہے انڈین بھائی S P G special protection group of V I Ps ہے اوکے اوکے حجت القافرین P M example organization empowered by constitution exact P M orders order in Hindi is آگے power in Hindi is shakti دونوں سیم کیسے ہو سکتے exactly that's what we were seeing وہ دماغی اپن کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہی بات گلاب بھائی ہیلو سائلن Adam hope you both are doing well stay blessed boys thank you بھائی گلاب بھائی گلاب بھائی اصل میں ہمارے شاید نئے ویورس ہیں ایڈم لاسٹ ٹائم بھی ہمارے وہاں پہ بھی انہوں نے کافی سپورٹ کیا تھا تھینک یو گلاب بھائی تھینکس الاٹ اپریشیٹڈ اور welcome to the channel my friend Desi Punjabi بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی جی ساحل بھائی جی سچ سے اکال سلام سر آپ کو بھی سچ سے اکال آپ کو بھی سر روہن کولی بھائی نارمل لائف میں عزت دو عزت ملے گی اب نارمل لائف عزت دو غلامی ملے گی غلامی دو عزت ملے گی <laughs> پورا ایک پروسیس بتایا انہوں نے انکیوسیٹیو وسیم اب چپ کر جا تجھ پہ غصہ ہنسی ترس سب آ رہا ہے <laughs> بھارتی بھائی he was wearing rudraksh Shiva's tear mala بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں بار بار کہ let's wait for the actual you know details detail black pink Khan ہو یا اکرم ہمارا پی ایم نہیں ہو سکتا امیناش Tiwari thank you so very much یہ آپشن بھائی میرے کو لے لو اس کیا دونوں گولی نکال کے منہ میں ڈالوں گا چپٹی دھرتی والا آدھی نونی والا دلی میں ایک ایک اور لو جی ہاں سولہ سال کی لڑکی وہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں بھائی جب سے انکوسیٹیو کمبخت وسیم مجھے ہنسا کے سوفے سے گرا چھوٹ لگا دی نتن جے ساحل کو پہلی بار چلاتے ہوئے سنا غصے میں ہو پتا لگ رہا تھا سنتا ہی نہیں آدمی یار I like that by the میں ہنس رہا تھا سا ساحل کو بھی وسیم نے گرجا دیا بادل تو ہوتے ہی گرجنے کے لیے M R one Adam you need to watch movie brother دیکھا ہوگا دیکھ لینا اچھی ہے بلیک پنک کتنا خوش ہو رہا ہنسے ہنسے جا جا رہا رہا ہے کیا ہے یہ <laughs> جب میں ہنس رہا تیری خود سے بلیک پنک بھائی ایڈم سائل کو کو کام کرنے دو سپر چیٹ مات دو ہمارے بھائی سارکزم بہت مارتے رہتے S S B T V thank you so very much اللہ محمد کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرایا ہوا خود ہی دیا ہے نا کیونکہ اللہ بھائی ایک سٹیٹمنٹ آپ یاد کر لو کون سا ہے Rohan Kohli what about A R Rahman half مومن ہے Desi Punjabi much Manish Chaudhary thank you بھائی strong human thank you connecting the dots ہر ویلین اپنی چلا گیا سوری ہاں، گلاب بھائی ممبر بنے thank you so very much J R بھائی کہہ sir please every fifty minute super chat لے لیا کریے یہاں سپر چیٹ ریڈ کرنے کے لیے ایٹ آرس ویٹ کرنا پڑتا ہے اینڈ سر پلیز انڈیا کی سٹیزن شپ لے لو یہ آپ کی بات صحیح ہے دیٹ ایوری ففٹی منٹس اور one hour we should complete the ہاں سپر چیٹ بالکل لے رہے ہیں سر بالکل لے رہے ہیں انڈین کافر بھائی thank you so very much Babu بھائی کہہ رہے یہ دیدی سناتنی مسلمان ہے <laughs> Pankaj Kulkarni thank you so very much بھائی 22 ہم نے للت آدتیہ مومنا defending Islam defending see very good example random zone thank you so very much talking sense so wholesome thank you so very much organic sir celebrities سے دیر از نو لو جی ہائی نو کامنٹ گو ہماری کیرلا سٹوری کی میری ویڈیو دیکھو جا کے ستیندر بھائی کہہ رہے ہیں ستین بھائی کہہ رہے ہیں ساحل بھائی ایک سٹریم پہ ہم نے اس دن ایڈم بھائی کو بہت مس کیا جب سید علی بابا آپ کو غلام کہہ رہی ہے <laughs> بول رہی تھی ایڈم بھائی ہوتے تھے بہت بھائی قسم سے وہ والا ڈائلگ اتنا اتنا اتنا زیادہ بھاری تھا نا لاسٹ ٹیم میں ایک سید علی میں نے ڈسکاؤٹ پہ میسج بھیجا تھا نا کہ ایک اور ایک صدف کے ریپلیسمنٹ میں ایک آئی ہے سید علی ہاں، ہاں۔ تو وہ ہماری حضرت عائشہ جو ہے اس کو اور اس کے سسر کو ایک دم چارج کر دیا تھا گلاب بول کے وہ رہی ہے سوری یہ مس کیا اس کو یار سیریسلی بہت مس کیا میں نے بہت مس کیا اندازہ نہیں ہے کتنا مس کیا اس ٹریم کو میں بڑا ex Hindu now are Bharat Syed ex Muslim ہے پتا نہیں بھائی ہم نے میرے کو نہیں پتا حسین کے بارے میں ان کرپٹو تھیمن ماں باپ کو بھگوان بنا لو thank you in crypto Rohan Kohli بھائی آپ کا کام دھرم ہے کام اچھا کرو تھینک یو اگوری بھائی کہہ رہے میں پرانا سپورٹر ہوں نیم چینج کرنا پڑا مومن friend calling me I ask what you are doing on same thank you Aghori بھائی مت پریشان کرتے جڑ رہے کیا ہاں بہت پلیز دفعہ نہیں یار نیرج بھائی ہمارے بہت اچھے متر ہے کہہ رہے ایڈم کی تینوں بیویوں کو ڈھیر سارا پیار تھینک یو واد بہنوں والا پیار کیجیے گا نیرج بھائی سی ہے کل لائف پہ جا رہے سیف رہے تھینکس یار کل سب کو بتا دوں ساڑھے چار ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو جتنے اس میں سے نئے ویورس ہیں آپ لوگ چینل اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے سب سے پہلی بات یہ دوسرا ایک انفارمیشن دے دوں کہ کل ٹیوزڈے میں اسٹریم نہیں کر رہا ہوں بلکہ ساجد امام صاحب اپنے تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کل وہاں پہ آپ ذرا اسلام سے ایڈم سیکر زندہ باد گرگٹ مار ایسوسیشن کی ایسوسیشن کی نظر لگ گئی بھائی کو وہ نہیں نظر نظر نہیں لگتی ہمیں ہم نظر سے بالکل پاک ہیں اصل میں یار کچھ اپنے انسان کے اپنے بھی کچھ قصور ہوتے ہیں میں بتا نہیں سکتا کمپلیٹ ڈیٹیلز لیکن وہ انسان کے اپنے ہی قصور ہوتے ہیں میں بھی تو ایڈونچرس بہت زیادہ ہوں اس کی وجہ سے مسئلہ شروع ہوا میرے ساتھ تو ایک سمال سا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے پرابلم ہوا تو اینی اور ڈاکٹر نے فکس کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایم کوئی ڈاکٹروں کا بھی دل کر رہا تھا ساحل میرا جو ڈاکٹر تھا نا وہ سلا میرے خیال پچھلے جنم میں نا کساب ہوگا خلطالہ گوشت کارتا تھا اس نے پکڑ کے بہت ہاں۔ سارا کچھ کار دیا میرا بھی لیکن تم کو صحیح کرنے کے لیے ہی کاٹا ہے نا بھائی ہاں صحیح کر دیا اس نے میں بولا لیکن اس کے ساتھ ایک پپو بچی بھی تھی جو اس کی associate director doctor associate director کہہ رہا ہوں ایسوسیٹ ڈاکٹر تھی وہ بڑی پپو تھی ویسے میں اس کو کافی اچھی اچھی باتیں کی اور ویسے بھی جب آپ کو انہوں نے لوکل دیا ہوتا ہے آپ ویسے نشے میں ہوتے ہیں آدھے تو آپ کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں بن سکتا میں نے بھی اچھی اچھی باتیں کی اس کے ساتھ <laughs> جی اسلامی گیانی بھائی mister Islamic Gyani hello sir اونچی بولے تھوڑا سا ہلو جی ہلو آواز آ رہی ہے دور سے آ رہی ہے ہلو جی سر جی ایڈم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیے ہم بھی بڑھیا جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی اسلام چھوڑا میں نے مطلب تھوڑے ٹائم پہلے welcome welcome out of Islam تو مجھے تو سب سنیے مجھے تو سب پتا چل گیا کہ کیا غلط ہے کیا نہیں لیکن میری ایک دوست ہے اس کو لے وہ آتی اس کو میں کیا بول کے آپ کے چینل پہ بھیجی نہیں انہیں کہ یار انتہائی منوس لوگ ہیں پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہیں سالے لے اس کو باقی ہم دیکھ لیں گے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے میں اس کو یہی تو کہہ رہا ہوں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے سر ہم اب یہ یہ کام تو آپ کر لینا ایٹ لیسٹ اتنا سا کام تو کریں نا اس کے ساتھ اتنا سا کام بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں آپ کے ساتھ اسے کہیں بھائی انتہائی بے وقوف جاہل پتہ نہیں کیا اسلام کو کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں چلو چلیں ان کے چینل پہ میں اسی لیے اسلام چھوڑنے لگا ان کی وجہ سے اور چلیں یہ اپنے اسکالر کو لے کے چلیں تو اس کو کہیں گے وہ اپنے اسکالر کے ساتھ آئے I was in very very pain extreme immense pain لیکن now I am feeling much better thank you جی مجھے معلوم ہی نہیں تھا وہ سائل بھائی ایکسٹریم میں میں جوائن ہوا تو سائل بھائی نے بتایا تو سو میں نے آپ سے بھی کانٹیکٹ کیا جی نہیں I am I am much better now I am much better thank you thank you very L L B بھائی ویلکم سلام المتا بھائی ایڈم بھائی اور سائل بھائی سلام المتا برادر سلام المتا جولی ایل ایل بھائی سلام جی ایڈم بھائی سن رہے ہیں جی سر سن رہے ہیں سر آپ لے میں نے کہا کہیں سر ریفرنس تو نہیں ہے ابھی ایگزیکٹلی لیکن میں نے ان کی ویڈیو دیکھی گاندھی سن لینا سر تھوڑا جا سن لیا کرو گاندھی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے اور کیا کہتے ہیں انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے ان کے مطابق کافی سارے ریفرنسز ہیں ابھی بات کروں گا تو اس کا مقصد نہیں بنے گا پہلے سٹریم میرے سے چھوٹ گیا تھا تو میں نے کہا کہیں آپ سمجھے کہ مومن بھاگ گیا آپ سے تو میری ملاقات ہوتی رہے گی حشر اور یہاں حشر کے میدان تک تو بس ابھی مجھے جانا تھا ضروری کام سے اور اسی لیے میں نے کہا میں جوائن کر لوں کہیں آپ یہ نہ سمجھے گئے بھاگ گیا ڈر کے بھاگ گیا لیکن میں نے دیکھ لی ان میں میں انہوں نے نے ریفرنس نہیں تو آپ کو نہیں کہا نا کہ آپ بھاگ گیا میں نے نہیں میں نے کہا کہیں کہہ رہے ہوں پیچھے بھاگ گیا وہ ڈر کے بھاگ گیا میں نے ویڈیوز دیکھی لیکن انہوں نے ویڈیوز میں کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا نہ انجینئر نے دیا ہوا ہے نہ رامتی تین انہوں نے ہواؤں میں باتیں کی ہوئی ہیں Hmm. لیکن ان کی ہواؤں کی باتوں کو دیکھ کے ان سے بھی ان سے بھی کراس کوشچن کریں گے کہ یہ ملا جو ہیں یا تو یہ بھی اسلام چھوڑیں یا پھر اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہیں سارے کے سارے I agree with you sir میں اس بارے میں آپ سے ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کرتا ہوں تو سر آپ بالکل پتا کریں اور پھر ہمارے پاس آئیں میں آپ کا دوبارہ سے ویٹ کروں گا ایوری سیٹرڈے کسی بھی سیٹرڈے کو یہ میری سٹریم منڈے والی ذرا اب نارمل سٹریم ہے یوزلی میں منڈے کو نہیں کرتا سیٹرڈے کو کرتا ہوں تو جس بھی سیٹرڈے کو آپ آنا چاہیں آ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ باتیں کریں گے سب لوگوں کو شیئر کریں تھینک یو آپ لوگوں کی بدولت ہی ہم یہاں تک پہنچتے ہیں اور thank you so very much اچھا سر دیکھیں دا اونلی ریفرنس جو آپ کو ملے گا وہ تاریخ تبری کی والیوم نمبر 11 میں سے ملے گا ٹھیک ہے جو کہ اس کی بہن کی ریفرنس سے کوٹ کرتا ہے صحیح ہے یہ واحد ریفرنس ہے لیکن اسی تاریخ تبری کی والیوم نمبر 7 بتائے گی کہ وہ 6 سال کی تھی والیم نمبر نائن بتائے گی کہ وہ چھ سال کی تھی اور نو سال کی عمر میں سیکس ہوا اور ایک دفعہ نہیں والیم نمبر نائن میں تین ڈفرنٹ لوکیشن کے اوپر یہ بات بتائی جائے گی volume number thirty nine explicitly بولے گی کہ مومو نے نو سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا تاریخ تبری کی والیم نمبر ایٹ اس کا ریفرنس دے گی ایڈیشنل کہ وہ نو سال کی عمر میں سیکس کیا اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ ایک کتاب کو پکڑتے ہیں لیٹس ٹیک اے بک جس کے چالیس والیوم ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ صحیح مسلم سیاستہ پوری سیاست کمپلیٹ سیاستہ کو بھی ریجیکٹ کریں اس کے علاوہ اسی بک کے other volume volume number 7 volume number 9 volume number 39 volume number 8 ان سب کو بھی ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب کیا ہے میں اب بولوں اس کا مطلب کیا ہے پہلے یہ بتائیے اس کے بعد جو مرضی بولیے اس کا مطلب کیا ہے تروسی کا پھر جواب لینتھی ہے آپ پھر سنیں چھوٹا سا جواب یہ ہے اس کا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلم سکالر جو ہیں اس وقت ذلیل ہو چکے ہیں یہ باتیں سن سن کے اور ان کو کچھ اور نہیں ملا تو انہوں نے ایک ضعیف مردود رجل کو کیونکہ ادب الرجال ہوتا ہے یہ ادب الرجال کہہ رہا سوری <coughs> علم الرجال ہوتا ہے اسلامک کانٹیکس میں نو نو ادب الرجال ہوتا ہے ادب الرجال سوری نوٹ دجال ادب الرجال ہوتا ہے ادب آف دا مین جو چین آف نریشن کے اندر انسان ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک ادب لکھا گیا جس کے اوپر آپ کی حدیث کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک ضعیف ترین بندے کو ایک متواتر احادیث کے ساتھ کنٹرڈکشن میں لاگے کھڑا کرنا کی کوشش کریں it is nothing more a desperation اور desperate attempt of these people that's it تو میں نے آپ کو ریفرنسز دے دی ہیں ویڈیو لائیو ہے آپ ریوائنڈ کر کے کبھی بھی سن سکتے ہیں اور ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اور جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں sir thank you so very much دھنیہ واد آپ آئے مزید ریفرنس لے کے نیکسٹ ٹائم ضرور آئے گا میں سر میرا میرا اب اس پہ چھوٹا سا جی جی تو وہ یہ ہے کہ جو انجینئر کہتا ہے انجینئر نے تین سے چار باتیں اس نے کی اپنی ویڈیو میں ایک اس نے بولا ہے کہ حضرت جبریل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا تھا ان کو جو ہے وہی یا جو بھی ان کی بات آیا تھا خواب آیا تھا کہ عائشہ شادی کر لو ٹھیک ہے آگے کوئی مسئلہ ہاں پہلا پہلا یہ دوسرا یہ ریفرنس دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کہ وہ 9 سال کی تھی کہ نہیں شادی اسے اسے اسے یہ چیز ثابت نہیں نہیں نہیں سر سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں سر میں آپ آپ کی بات آپ نے پوری کہانی کی میں چپ رہا ہوں اب ہاں، تھوڑی لیکن یہ والا سینٹنس پورا کریں نا کہ جو محمد کو جبرائیل نے خواب میں کہا تھا اس میں ایج کا ذکر نہیں نہیں ایج کا ذکر نہیں ہے لیکن اس نے ہاں۔ بس یہ بولا ہے کہ جبریل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی ان سے شادی ہونی ہے بات ختم no age no nothing at second thing second delta بھائی ڈیلٹا بھائی ایک منٹ ایک جی، منٹ ایڈم بھائی Adam let me make one point delta بھائی دیکھو اس ہاں۔ میں بھی ہے نا بہت زبردست طریقے سے آپ ایک چیز سمجھ سکتے ہیں یہ خواب ہاں۔ والا مسئلہ میرا فیوریٹ مسئلہ یہ کیونکہ میں نے وہ <laughs> جی۔ اس پہ ڈیبنگ کیا آپ دیکھو کہ رسول اللہ کو خواب کب آ رہا ہے اگر ان کی شادی پہلے سے ڈسائڈیڈ ہے تو رشتہ آنے سے پہلے ان کو خواب آنا چاہیے آپ اگری اگری کرتے ہے نا بالکل یہاں پہ خولا بنتے حاکم اور اگر ان کو پہلے ہی خواب دکھا دیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ آپ کی بیوی بنے گی یا اللہ کی طرف سے ہے تو جب خولا بنتے حاکم ان کے پاس آئی خدیجہ کی جب ڈیتھ ہو چکی تھی انتقال ہو گیا تھا ان کا تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے ہیں آپ شادی کر لے تو رسول اللہ نے کہا کہ کس سے شادی کروں تو <coughs> حضرت مولا بنت حاکم نے کہا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں بالکل کنواری بھی ہے ہاں, ہاں جی۔ ایک کنواری کا بھی ہے اور ایک شادی شدہ کا بھی ہے ہے اگر خواب پہلے دکھا دیا گیا تھا تو حضرت رسول اللہ جو ہے وہ یہ کہتے خولا بنت حاکم کو کہ بھائی تم مجھے رشتہ نہیں بتاؤ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے فرشتے کے ذریعے سے خواب میں کہ حضرت عائشہ میری دلہن بنے گی بلکہ یہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ کون کون سا آپشن ہے تو بالکل کلا بنت حاکم کہتی ہے کہ شادی شدہ میں سودا ہے ہاں، اور سواری سوادی میں آپ کے بھائی کی بیٹی یا آپ کے دوست کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہے رسول اللہ کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس جاؤ اور رشتہ بھیجو تو بات یہاں پہ بالکل صاف ہے کہ چونکہ آلریڈی رشتہ بتا دیا تھا خولا بنت حاکم نے اور جو چیز ہم جس کے بارے میں سوچتے رہتے اگر میں سنی لیونی کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں دن رات تو میرے کو سنی لیونی کے خواب آنا شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے چونکہ اس نے خولا بنت حاکم نے حضرت عائشہ کا رشتہ آلریڈی بتا دیا تھا اور رسول اللہ بار بار سوچ رہے تھے اس کے بارے میں اس وجہ سے خواب میں آئی وہ سر سر آپ کی بات نہیں ہو سکتا آپ کی بات ختم ہوگی میں نے اس جلدی میں جانا میں اپنی بات وائنڈ اپ کر کے ختم کر کے نکل جاؤں گا آپ جی۔ نے ابھی بات کی ہے کہ جو ہے جو خاتون تھیں جو صحابیہ تھیں جو لے کے گئی تھیں رشتے کے لیے نیوز لے کے گئی تھی وہ گئی ہاں جی وہ گئیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ٹھیک ہے at the very first place جو رشتے کا پرپوزل ہے وہ ریجیکٹ ہوا تھا کیونکہ حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنا رشتہ دے چکا ہم رشتہ دے چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ اس کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کر رہے نہیں نہیں یہ اعتراض نہیں تھا حضرت ابو جی، بکر جی۔ کا یہ اعتراض ہاں، میں یہی بولنے لگا تھا یہ سر میں موجود نہیں تھا میں جی، لیکن لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر کا اعتراض یہ تھا ہی نہیں پہلے ان کی منگنی آلریڈی سیٹ ہو چکی ہے حضرت ابو بکر کا اعتراض یہ تھا کہ آپ تو میرے بھائی ہے تو پھر شادی کیسے ہو سکتی ہے خولا بنت حاکم جب آئی تھی رشتہ لے کے تو حضرت ابو بکر تو موجود بھی نہیں تھے ام رومان موجود تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر آ جائیں گے تب آپ یہ بات بتانا تو جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تو میرے بھائی ہے تو یہ شادی کیسے ہو سکتی کیونکہ آپ دیکھیے کہ بھائی اگر ہے تو بھتیجی ہو گئی نا صحیح ہے اور بھتیجی بیٹی جیسی ہے صحیح تو ہے وہ خولا بنت حاکم ریٹن گئی رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ حضرت ابو بکر کا یہ اعتراض ہے کہ آپ بھائی یہ شادی کیسے ہو سکتی تو رسول اللہ نے گیم کھیلا ادھر کہا کہ بھائی یہ دین میں میرا بھائی ہے صحیح ہے اور شادی ہو سکتی ہے سمجھے تو آپ جو بول رہے ہیں نا وہ اعتراض تھا ہی نہیں حضرت ابو بکر کا تو یہ جھوٹ ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے پہلے بولا کہ میں پہلے جو میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے کنفرم کر لوں ہاں، اگر وہ من... ہے کیونکہ حدیث جب نیچے جاتی ہے ایک پیراگراف اور مزید نیچے جاؤ ٹھیک ہے تو اس کے اندر جب خولا آ کے بتا دیتی ہے کہ یہ تم میرے صرف دینی بھائی ہو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ جو میں نے چودہ سال کے لڑکے سے اس کی شادی کی ہے سوری منگنی طے کی ہے وہ تو ویسے بھی مسلمان نہیں چلو ٹھیک ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ہم ایکسپٹ کر لیتے تو اس بیس کو لے کے میں ریجیکشن کر سکتا ہوں تو اب وہ ریجیکشن کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ ریجیکشن کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں ریجیکٹ کیسے کروں بھائی میں نے تو بات دے دی ہے زبان دے دی ہوئی ہے تو میں زبان سے کیسے پھروں تو زبان سے پھرنے کے لیے ریجیکشن کا طریقہ ہے آپ اگر پوری حدیث پھرو تو نیچے والے پیراگراف میں یہ اس نے ایک ازر ڈھونڈا تھا کہ اس طریقے سے اسے ریجیکٹ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اب تیسرا انہوں نے پھر بعد میں یہ بتایا کہ تیسرا جو بات جو انہوں نے کی کہ کیونکہ ان کے ان سے نکاح ہو چکا ہوا تھا مکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تین سال رہے اور اس کے بعد دو سال مدینہ میں رہے یہ رامدی صاحب کی ویڈیو پانچ سال کا ویٹ نہیں ہوا امپوسبل سٹوپڈ بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے چلیں وہ کر دیں اس سے ریفرنس لے گیا ہو یہ پانچ سال کا ویٹ ہاں۔ نہیں ہوا اصل میں ہوا یہ کہ محمد اچھا اب اب میں آپ کو کچھ ضعیف حدیثیں دینے لگا ہوں ٹھیک ہے اور ایک روایات دینے لگا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہ مت اب میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ روایات اور ضعیف حدیثیں ہیں پلیز اس کے اوپر یہ نہ کہیے گا یہ ضعیف ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ضعیف ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اوکے لیکن وہ ہاں، فٹ بیٹھتی ہے ایڈم لیکن وہ فٹ بیٹھتی ہے یہ بھی بولو ساتھ میں ہاں وہ فٹ بیٹھتی ہیں لیکن جیسے ہی اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کانسیپٹ آف فیانسے نہیں ہوتا پتہ ہے آپ کو اس بات کا ہاں، جب نکاح ہو گیا تو پھر definitely sex allowed thank you so much اب ہوا کچھ یوں کہ اب آپ کے پاس ضعیف اب میں آپ کو روایات منکر روایات اور ضعیف حدیثوں کے ریفرنس دینے لگوں اسلام کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مفاخذہ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اگر آپ کی بیوی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آپ کے ٹھلے کو برداشت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو آپ اپنے میل پرائیویٹ پارٹ کو اس کی تھائیز کو فولڈ کر کے اس کے اندر رکھ کے کھینچ سکتے ہو یعنی کہ مل سکتے ہو تاکہ آپ ایجیکولیٹ کر سکو سر ذرا لیڈیز بھی دیکھ رہی ہوتی کہ ہمارے پاس بہت فیملیز ہیں جو کہ اپنے گھروں میں جب یہ مفاخذہ وغیرہ والی حرکت ہوئی تو عائشہ اتنا ڈر گئی کہ وہ بیمار پڑ گئی ٹھیک ہے اور آپ کو اب صحیح حدیثوں کے اب اس کو لنک کرتے ہیں صحیح حدیثوں کے ساتھ عائشہ اتنا بیمار ہو گئی کہ اس کے سر کے سارے بال اتر گئے بال گر گئے ہاں، پڑی ہوئی ہے انتہائی ڈر میں ہو جائیں تو انتہائی ڈر میں کیا ہوتا ہے you get sukh and you get so sukh کہ آپ کے بال تک جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے عائشہ کے بال جھڑ گئے بیمار ہو گئی پھر آپ کے پاس ایک اور صحیح حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی <laughs> عائشہ کی ماں عائشہ کو کچھ خاص قسم کے فروٹ اور ویجیٹیبل کھلا رہی تھی کہ وہ موٹی ہو جائے تاکہ وہ محمد کو برداشت کر سکے صحیح صحیح یہ آ گئی پھر جب اس کے سر کے بال آ گئے اور وہ سوئنگز میں کھیل رہی تھی تو ایک رات محمد آیا اور عائشہ کو سوئنگ سے کھینچتے ہوئے اندر لے کے آئے اور عائشہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مگر شاہ انہوں نے مجھے تیار کیا اور شام کو محمد آیا انہوں نے محمد کے ہاتھ مجھے رخصت کر دیا اور محمد نے میرے ساتھ اپنی شادی پوری کی سر اب آپ یہ تمام ضعیف منکر روایات کو صحیح حدیثوں کے ساتھ اگر ملاتے ہو تو کیا نظر آتا ہے آپ کو اچھا اس میں ایڈم صاحب میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں جی۔ ڈیلٹا بھائی بہت سے لوگوں کا سوال یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو پیوبرٹی پہ پہنچی نہیں تھی مینسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوا تھا اس وجہ سے رکے تھے حالانکہ کوئی بھی ذکر ہم کو جیسے کہ ایڈم صاحب نے کہا کوئی ریفرنس نہیں ملتا ٹھیک ہے ہے لیکن آپ کو پتا کہ ایڈم صاحب نے ابھی ایک جو چیز پوری باندھی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھے جو کہ تاریخ توری میں موجود ہے لیکن یہ روایت کو یہ لوگ ضعیف کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے اس وجہ سے کنزیومیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے پاس مہر کا پیسہ دینے کے لیے نہیں تھا یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے ہاں تو یہ ساری چیزیں زیادہ میچ کرتی ہے کیونکہ مہر کی مہر کی مثال بھائی دیکھیں مہر کی رقم کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا دیکھیں ایک لوٹے کے اوپر مہر باندھا ہوا ہے علی کا لوٹے اور جائے نماز اور قرآن کے اوپر مہر باندھا ہوا ہے علی کا تو مہر کی رقم اس وجہ سے اتنا ویلیو نہیں رکھتی ساحل بھائی as well like once again لیکن اگر آپ اور میں آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ساحل بھائی کوائٹ فرینکلی میں آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر رہا that code also be a problem right لیکن ساحل بھائی اگر آپ دیکھو کہ اس کے بال کی اترے تو بال اترنے والی چیز اسی میں لگ رہی ہے کہ اس نے عائشہ کو مفاخذہ کیا پراببلی پراببلی کیونکہ آبویسلی منکر حدیث ہے میں اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ اوتھینٹیکیٹڈ نہیں بول سکتا لیکن ہے تو صحیح لکھا تو ہوا ہے اسلامک اسکالر نے لکھا ہوا ہم نے تو نہیں لکھا ہوا اچھا اس کے ساتھ ایڈن صاحب اس کے ساتھ اور ایک پہلو یہ بھی آ جاتا کہ آ جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہجرت کا بھی معاملہ چل رہا تھا بالکل چل رہا تھا لیکن بہت سارا پریشر تھا رسول اللہ پہ اس وجہ سے بھی نہیں کیا ہوگا کنزیومیشن بالکل بالکل دیر آر ویریس لیکن یہ ڈسکشن جی، جی، جی، کرنا لیکن یہ <coughs> بات وہ کہیں سے بھی کہاں سے بھی کدھر سے بھی سینس نہیں بناتا نہ اس کا ذکر ہے اور بھائی بھائی بھائی میں بتاؤں آپ کو ایون ضعیف سیاست کی ضعیف حدیثوں سے بھی یہ پروف نہیں ہوتا کہ وہ مینسٹریشن کے لیے رکے تھے ڈلٹا بھائی سیاست کی ضعیف حدیثوں سے بھی پروف نہیں ہوتا کہ وہ مینسٹریشن کے لیے رکے تھے ٹھیک ہے لیکن لاسٹ پہ میں نے یہ لاسٹ جو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے بولا جی کہ حضرت ابو بکر صدیق دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے اور انہوں نے جا کے ان سے بولا کہ آپ ابھی اپنی جو ہے رخصتی کریں ان کی جو حضرت عائشہ کی مطلب یہ گاندھی صاحب بتا رہے تھے اور انجینئر یہ بھی روایات ہیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں اب وہ بیمار ہو گئی ٹھیک ہے کیا پتا وہ مر جائے محمد نے گیم تو ڈال دی ہوئی ہے اب تھنک اباؤٹ یہ ساری ضعیف روایت ہے وہ مفاقزہ والی روایت بھول گیا اس نے نہیں بتائی مفاقزہ ڈال دیا عائشہ ہو گئی بیمار اب ابو بکر کیا کرے گا یار ایک تو میری بیچیس نے مار دی اور میں محمد کا دماد بھی نہیں کھلاؤں گا اور اب کم از کم لے لینا یار تاکہ خود سنبھالے اور جائیں جو میں کہہ رہا ہوں <coughs> کنزیوم میں نہیں جائیں نا مفاق سے پہ آئے نا میرے ساتھ کیونکہ اب آپ ضعیف روایت ہی پیش کر رہے ہیں نا کہ ابو بکر ملٹیپل ٹائم اس کے پاس گیا یہ بھی ضعیف روایت ہے تو یہ ضعیف روایت روایتوں کو سب کو جوڑ دینا واپس میں اب نہیں مجھے مجھے ذرا کریکٹ کر دیں تاکہ میں اب جو میں نا ملا کے سر میں جو ٹھلا جی، ہے نا جی، وہ جی، ٹھیک سے ماروں وہ یہ ہے کہ پہلی پہلی بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے دو یا دو تین اور دو سال کا جو مطلب فائیو ایئرس کا جو ٹینیور ہے یہ ضعیف فائیو ایئر نہیں ہے تین سال کا ٹینیور ہے ٹوٹل تین سال کا ٹوٹل ٹینیور ہے اتنا سارا کچھ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابو بکر نے بیٹی مجبوری میں نہیں دی ہوگی کیا اس نے مجبوری میں دی ہے اچھا تیسری بات ایک اور چیز سمجھنے والی ہے عائشہ کی رضامندی نہیں ہے اور میں آج ابھی ابھی شریا سے دکھا رہا تھا کہ اگر آپ کی بیٹی ورجن ہے اور پری پروبیسنٹ ہے تو باپ جو ہے یا دادا باپ یا دادا کمپیل کر کے شادی کر سکتے ہیں کریکٹ آپ اس وقت یہیں پہ موجود تھے جب میں دکھا رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہاں، ولی ولی کے پاس پاور ہوتی ہے کہ پاور دی جاتی ہے کسے کہتے ہیں زبردستی اس کی رضامندی کے بغیر رائٹ نہیں لیکن سر دیکھیں شریعہ ہے یہ اگر آپ ریجیکٹ کرنا چاہیں گے تو مجھے شریعہ کے اگینسٹ کسی مشتحد کا کال لا دیجیے گا میں ریجیکشن ایکسپٹ کر لوں گا ورنہ اپنا اپنا کال مت دیجیے گا میں مشتحد نہیں اپنا کال نہیں میں دے رہا میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ دے رہا ہوں کہ جب حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ بڑی ہو چکی ہوئی تھی صرف میں صرف ریفرنس یہ دے رہا جی۔ ہوں عائشہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی جب ان کی شادی ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان سے پوچھی تھی کی رضامندی جی کیونکہ وہی بتا رہا ہوں وہ چودہ سال کی تھی ابھی ہم نے کمپیل اچھا، مطلب کرنا یہ نہیں ہے کہ کمپیل لازمن کرنا ہے یہ ہے کہ کمپیل کر سکتے ٹو ڈیفرنٹ دیکھیں فرض نہیں ہے لیکن یو کین کمپیل میں آپ کو دوبارہ دکھایا تھا ریفرنس جا کے دیکھ لیجیے آپ کے پوچھتے امام شاہ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ ریفرنس دکھا دو میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ رکھوں گا میں بحث نہیں کروں گا اس پہ پھر آپ ریفرنس دکھا دینا ڈیلٹا بھائی دیکھو کمپیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ ایک چیز ہمیشہ دھیان رکھیے کہ جو شادی ہوتی ہے نا شادی یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو آپ کے پارٹنر کے ساتھ زندگی بھر آپ کی آپ کی زندگی گزارنی ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب میچور ہو جائے تب وہ خود فیصلہ لے کہ بھائی آپ کو کس سے شادی کرنی ہے نہ کہ یہ کہ آپ کا باپ کوئی فکس کر دے آپ کی شادی کیونکہ اس کو اچھا لگ رہا ہے نہیں دس از ناٹ دی کریکٹ وے جب وہ بچی یا بچہ خود بڑا ہو جائے سمجھدار ہو جائے چوز کرنا ہے اس میں نہیں ہوتے اس کے بعد وہ فیصلہ لے گا کیونکہ یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے جیسے یہ کہا ہوا تھا ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے ایک مہینے کا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی ون نائٹ اسٹینڈ نہیں ہے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے تو چاہے کمپیل کرنا ہو یا نہیں کرنا ہو یہ بات کہ ایک باپ اپنی بچی کی شادی بچپن میں کرا سکتا ہے فکس کر دے پلیز اچھا، کنٹینیو بھائی میں اسلام میں یہ زندگی بھر کا معاملہ بھی نہیں ہے یہ بھی آج میں شریا سے ثابت ہاں یہ تو ہے میں کل ثابت کروں گا شریا سے یہ دیکھے بھائی یہ میں دکھا رہا تھا آپ کو اونلی گارڈین ہو میں کمپیل کون سا گارڈین ہے جو کہ کمپیل کر سکتا ہے کمپیل کہتے ہیں مجبور کرنا یہ مجھے ریفرنس بتا دیں تاکہ میں ریکارڈ کر لوں اپنے پاس شریعہ اسلامیہ السالک section M okay virgin father father اور یعنی کہ اس اس کا کا دادا یا باپ ہاں، ریوائنڈ کر کے دوبارہ اس کو کسی سوٹیبل میچ کے ساتھ شادی کر دینا اچھا یہاں پہ کمپیلیشن کو مزید ایکسپلین کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے whenever the bride is a virgin جب ورائڈ ورژن ہے ابھی دا فادر اور دا فادرز اس کا باپ یا دادا may marry her to someone without her permission اس کی پرمیشن اجازت کے بغیر اس سے شادی کر سکتا ہے کروا سکتا ہے سوری اس کی شادی کروا سکتا ہے یہ چیز انہوں نے عائشہ کی شادی محمد سے لی ہے بائی دبے اگر آپ اس کو شرح کو مزید ایکسپلین کریں گے دو اٹ از ریکمینڈیڈ لیکن پھر بھی ریکمینڈیڈ ہے ٹو آس کر پرمیشن کہ اس کی پرمیشن پوچھی جائے if she has reach puberty اب یہاں پہ اف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریکمینڈیشن ہے نا یہ اس لڑکی کے لیے ہے جو ورژن ہے اور وہ پیوبرٹی کو ریچ کر چکی ہے سمجھ لگی آپ کو بیچ میں اف ہے though it is recommended to ask her permission if she has reach puberty اگر وہ پیورٹی کو ریچ کر چکی ہے تو ریکمینڈیڈ ہے کہ اسے پرمیشن لے لی جائے فرض تب بھی نہیں ہے ڈیلٹا بھائی فرض تب بھی نہیں ہے ریکمینڈیڈ ہے silence is considered a permission اگر بولتی نہیں ہے تو وہ پرمیشن کے طور پہ لی جائے گی اچھا ایز وومن اب آپ نے ایک بچی کی شادی کر دی ہے اگلے نے اس کی ٹھوک لی ہے sorry excuse my French no one may marry her to اندر after she has reach puberty once again اب اس چیز کو سمجھے کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ پیچھے سے ریلیٹ کرنا اگر وہ پیوبرٹی کو ریچ نہیں کی باپ پہلی دفعہ اس کی شادی کراتا ہے اس کی طلاق ہوتی ہے تین مہینے کا ویٹ ہوتا ہے باپ دوسری دفعہ اس کی شادی کراتا ہے اس کی طلاق ہوتی ہے تین مہینے کا ویٹ ہوتا ہے باپ تیسری دفعہ شادی کرا سکتا ہے لیکن اگر اب وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئی ہے اب اگر اس کو مینسز آنا شروع ہو چکے ہیں اب باپ شادی نہیں کرا سکتا اگر اس کے باپ نے پہلے ایک یا دو دفعہ اس کی شادی کروا دی ہوئی ہے ہے یہ اسلام میری جان یہ شریعہ ہے یہ ہمارے ہندوستانی مسلمان مانگ رہے ہیں انڈیا کے اندر یہ مانگ رہے ہیں سالے نہیں لیکن میری اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے جی سر خیر میں اس کے بعد اس کو پراپرلی میں دیکھ لوں گا کیونکہ نہیں نہیں نہیں میرا سوال پھر وہی اس پہ بے ڈھنگ بالکل بے تکا جائے گا ایسا ہی پانچ منٹ رہ گئے میں نے کہیں پہنچنا ہے میں نے نکلنا ہے اچھا، اور آپ کی چیز دکھانے لگا میں انگلش سمجھ آتی ہے اچھا۔ آپ کو بالکل سر سمجھ آتی کیوں نہیں آتی ہے میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں کیونکہ یہ ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو اور میں آپ نے چونکہ پانچ منٹ میں جانا ہے تو میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروں گا مگر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے اسکالرس کی زبانی دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو اور آپ کے پاس صرف پانچ منٹ ہے یہ لیں so the question is a very common one and that is that many people non Muslims and sometimes even Muslims are perturbed Uh, that how come Aisha, our mother, was married at a very young age. That it is possible that she was older. It is also possible that she was six at the time of engagement or seven. You find people, you find some so-called scholars. I graduated from the Islamic University of Islamabad. with a master's focused in hadith. So-called scholars uh, making these estimates based on some other uh, evidences. It's like, like for example, Aisha in one narration, she says, I was engaged at the age of six. In another narration, she says, I was engaged at the age of seven. Sometimes she said six, sometimes she said seven. That shows there's a difference of opinion and therefore we cannot trust anything. But did she actually know her age or not? Allah knows best. So that's what they say, that's what they do. SubhanAllah. and then they bring the weakest of evidences to prove the you know the, the, the you know to prove that she was 18. So for example, they'd say that Asma bint Abu Bakr, who's the sister of Aisha, was 10 years older than Aisha. Asma, the older sister of Aisha anha, she was 10 years older than Aisha anha. Okay. And that she was 100 years old when she passed away in the year 73 after Hijrah. At the time of death, she was 100 years of age. Prove that Asma was 100 years old. Can you find Asma saying, I was 100 years old in this year, which I'm about to die in. You can't find something like that. It's based on a historian's logical guess, a guess. And this is put ahead of. کہ اسما کی ایج کو جو کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں یہ ایک کتا نما گیس ہے اور یہ اسکالر آپ کو کیا بتانے لگا ہے اس کو ذرا ریمائنڈ کر کے تھوڑا سا سن لیں دوبارہ سے میں دوبارہ سے ریمائنڈ کر لوں گا سنیں a historian's logical guess a guess and this is put ahead of Aisha saying I was nine in multiple sources according to multiple eyewitnesses. Subhanallah. Yes. Um, some people would say that Aisha and particularly that age um, or that time period of you know, history, they didn't have proper accounting of the years, and so she couldn't have known that she was. Young. That even in the Hajar and Tabari, they were not able to produce exact ages of when Aisha was born. Now it's very important to understand why. The Arab had no calendar. Even today, even though we have calendars today. I mean, every country has a یہ کہہ رہا ہے ہے یہ یہ والا عثمان ابن فاروق کتی کا بچہ سوری ایکسکیوز مائی فرینچ کہہ رہا کہ میں کیلنڈر نہیں تھا پاگل کے بچے اب دیکھیں آپ کا کا اس اس دوسرا سکالر کو چپیڑ مارے گا there's no country now that doesn't have have a calendar. But even today, those of you you you? you, born in other countries, if ask your grandmother, how old are She'll tell well, I don't really know. She couldn't? Okay, okay, okay, so so so, so with, with, with Aisha, the the question was um, they didn't proper years or... Where's نو سال کی مسٹیک کر دے گی اٹھارہ کی بجائے نو نو سال اپنی ایج کی مسٹیک کر دے گی سات اور آٹھ جیسا کہ میں بہت سارے دیکھیے عائشہ نے کہا میں چھ سال کی تھی یا سات سال کی تھی جب محمد نے شادی کی ایک سال کی مسٹیک ہو سکتی ہے اور محمد نے نو سال کی عمر مجھ سے سیکس کیا نو سال کا ڈفرنس نہیں ہو سکتا نو سال کا فرق نہیں بتا سکتی وہ کہ میں نو سال کی تھی یا اٹھارہ سال کی تھی دیٹ از ٹوپیریٹی وہ یہ بتا رہا ہے That's just that. You know, that's, that's the answer to that. Would she make a nine-year mistake? She didn't know what her age was. And by the way, that's not the opinion. that is not the opinion of, of people who disagree with us. They don't say that Aisha did not know her age. They don't say that. So she might not have known her own age. They say that, you know, the narrators made mistakes. There is no weak narrator. There is no in the wording. There's no grammatical errors. There's no iqlab in it. We say the hadith is sahih. Aisha Rabiyan said this, no doubt. But did she actually know her age or not? Allah knows best. Allah knows I'm not uh, discussing this to apologize for anything. Oh, Muslims. شادی نو سال کی محمد نے بھائی یہ میرے انگلش چینل کی ویڈیو ہے میرے انگلش چینل پہ پڑھیے اگر کسی نے دیکھنی ہے جا کے شیئر کرنی ہے لوگوں کو وہ شیئر کر سکتا ہے اسلامک اسکالرس کو اسلامک اسکالرز نے ہی ایکسپوز کیا ہے میں نے نہیں کیا میں تو اسلامک اسکالر نہیں ہوں لیکن اسلامک اسکالرس کو اسلامک اسکالر نے ایکسپوز کیا ہے اس ویڈیو کے اندر اس کی کٹنگ ہے جسے سے دیکھنی ہے جا کے دیکھ سکتا ہے تھینک یو ڈیلٹا بھائی میں نکلوں گا ابھی کیا آپ کو آواز آ رہی ہے جی سر آ رہی ہاں میں نکلوں گا ابھی سر میں اپنے پوائنٹس اپنے اپنے ریفرنسز اور اور اپنی ریسرچ نالج کے ساتھ ان شاء اللہ تعالی جو اللہ کے فضل سے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کبھی نہیں آئیں گے اسلام کے اسلامک شرح کے مطابق اگر اللہ نے چاہا تو نہیں اسلامک شرح کے مطابق اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں میری شریعہ کی سٹریم پارٹ 1 دیکھیے گا <laughs> میں نے اس میں سارے ریفرنسز دیے ہوئے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ کہنے کا مطلب انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آپ نے اس کے اندر اللہ ول ڈال دی ہے تو چونکہ اگر اللہ کی ول ڈال دی ہے تو لہٰذا اگر آپ نے کام نہیں بھی کیا تو اللہ نے چاہا نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا جو بھی مسلمان انشاءاللہ کہتا ہے میک شور کہ وہ اگر نہیں آئے گا تو آپ اس کا سن اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں ایون اگر آپ ان شاء اللہ میں طلاق دے دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ طلاق نہیں بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ کہ انشاءاللہ میں کل آپ کا ہزار ڈالر واپس کر دوں گا جو آپ سے لیا تھا اور اگر آپ کل نہیں بھی دو تو اس کے اوپر کوئی شرن مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو کفارہ ادا نہیں کرنا اپنی بات کا کیونکہ اللہ نے چاہا نہیں تھا یہ اسلامک شرح فائدہ اچھا، میں دیکھ سکتے ہیں اس کا اس کا میں اب ایک چھوٹا سا جواب دے دوں نہیں سر مجھے شریعت کی بات ہے مجھے آپ کا جواب نہیں چاہیے میں آپ کو صرف شریعت بتا رہا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے آپ انشاءاللہ کہہ کے نہیں نہیں نہیں میں میں بات میں آپ نے شریعت کی بات کی بہت اچھا کیا میرے میرے نالج میں اضافہ کر دیا لیکن میں نے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کہا کہ کیا پتہ بھی میں ڈرائیو کرنے لگا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے میں مر جاؤں وہی بتا رہا ہوں سے پروانی اگر آپ مر گئے تو میری آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن <laughs> لیکن بات یہ ہے کہ بات یہ کہ میں آپ کو <laughs> شریعہ اسلامیہ بتا رہا ہوں جو کہ یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ کہہ دو تاکہ اگر آپ اپنے پرومس کو پورا نہ کر سکو تو آپ کو دس مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا پڑے نہیں سر شریعہ اسلامیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو نہیں نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ جاتے ہوئے ایڈ کروں گا میں آپ کو بتاؤں جب کوئی مسلمان مجھے کہتا ہے نا انشاءاللہ کیونکہ میرے میں کام کرتا ہوں میرے بہت سارے مسلم دوست ہیں جب کوئی مسلمان مجھے کہتا ہے نا انشاءاللہ میں کہتا ہوں بھائی اس کا مطلب ہے تمہیں کل نہیں یہ کام کرنا کہتا کیوں کیا مطلب ہے تمہارا میں کہا بھائی انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے تو نے اللہ پہ ڈال دیا اس کا مطلب ہے تو کل کو کہہ دے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا وہ وہ کہتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے چاہا میں کہا بھائی بات کیا اپنا پرومس دے کہ تو کہے کہ ہاں میں کل تک اگر زندہ رہا تو تیرے لیے کام کروں گا ہی کروں گا وہ پرومس دے انشاءاللہ پہ نہ ڈال انشاءاللہ پہ تو نے ڈالا تو اسلامک شرح کے مطابق نہیں نہیں اچھا۔ اچھا۔ <laughs> سر میرا سر میرا پرومس سر دیکھیں آپ نہیں نہیں نہیں کہ میرا پرومس کے سیٹرڈے کو میں وہی کہنے لگا سر سر میرا میرا میری بات سن لیں میری بات سن لیں سر میرا آپ سے پرومس میری فل ویل پاور اس کے اوپر میں پوری ریسرچ کر کے میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اگر اللہ نے چاہا یہ میرا آپ کے ساتھ پرسنل اللہ نے چاہا بیچ میں نکال کے بول دیں ایک دفعہ پلیز او ہو اللہ مجھے میری موت کر دے ابھی ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کہیں گے اس نے تو وعدہ اگر میں مرا نہیں آپ قیامت والے دن مجھے پکڑ کے بیٹھے ہو قیامت والے دن اس نے تو وعدہ کیا تھا او بھائی قیامت کو گولی مارے آپ یہ کہیں کہ اگر میں مرا نہیں اور صحت و سلامتی ہاں۔ رہی بالکل بالکل یہی میں یہی سر میں اگر صحت سر میرے نیوٹرونز اور نیوکلس ہر چیز میری باڈی میں پورا سائنس کا پورا فنکشن چلتا رہا میری زبان چلتی رہی میں بالکل زندہ سلامت میرا کوئی سیٹرڈے کو پاس آئیں گے نو دس بجے یہی بحث یہی یہی پرابلم سے ہاں، اور میرے لائک کا حکم سر بہت بہت thank you sir thank you sir گاڑی کریں مہربانی رائٹ بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی بھائی ان کے ساتھ ڈیلٹا بھائی کے ساتھ کافی عرصے کے بعد ایک اچھے بندے کے ساتھ گپ شپ ہوئی مجھے بہت اچھا لگا ایک بندہ جو فیئر ہو کے بات کرے مجھے بہت اچھا لگتا ہاں شروع میں میری ان کی تھوڑی سی بحث ہوئی تھی کیونکہ یہ نان ریفرنس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ادر وائز میرے میرے مطابق one of the nicest discussion after long time اس بھائی کے ساتھ ہوئی ہے سیل بھائی کچھ سپر چیسٹ لیتے ہیں بلکہ sorry Johnny L L B واپس آئے جونی ایل ایل بی بھائی ایڈم بھائی کیسے ہیں سر ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیے ایڈم بھائی میرے دماغ میں بہت ایک ڈاؤٹ چل رہا تھا جی، تو جی۔ مجھے آپ سے کوشچن آنسر چاہیے تھا اس کا کا جی، ابھی ریسنٹلی ہمارے انڈیا میں میں نا ہاں۔ دلی ایک ایک لڑکی مومن نے قتل کر دیا بھائی چالیس بار وار کیا اور بٹ ہاں۔ ہاں۔ میرا یہ سوچنا ہے کہ اتنا زیادہ غصہ اتنا زیادہ ایگریشن کیسے کسی کے اندر آ سکتا ہے مطلب فار ایگزامپل اس کے اگر آپ ہر وقت غصے میں ہوں تو آپ کا غصہ ایگریویٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہاں،, ہاں سر میں بہت غصے والا بندہ تھا آپ کو ابھی دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو پتا کہ نہیں نہیں آپ کو مجھے آپ مجھے اب جانتے ہیں جب میں آلریڈی اپنا غصہ میرا خیال ہے کہ سیونٹی پرسینٹ ریڈیوس کر چکا ہوں تو آپ یہ سوچو کہ جب میں مسلم تھا کتنا غصے والا ہوں گا میں تب تو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ جب سے میں آپ کی اسٹریم دیکھ رہا ہوں آپ کا غصے آپ کا ٹیمپریچر میں دیکھ کے میں خود چپ ہو جاتا تھا کہ جانے دو بھائی میں سر وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کبھی آپ مجھے مسلم رو میں ملتے اور ساحل اپنی یہ اسٹریم کر رہا ہوتا اور میں ساحل کو اسٹریم میں پکڑ لیتا میں اس کی وہ کرتا میں اس کی وہ کرتا کہ اس کی سوچ ہے اور یہ کبھی اگر مجھے ساحل جیسا بندہ یا چلو چھو سائل کو چھوڑو ایڈم جیسا بندہ کبھی مجھے مل جاتا بھائی میں بعد میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے پھانسی ہونی ہے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے مجھے کھڑا کرنا ہے یہ بات کی بات ہے ایڈم جیسے بندے کے ساتھ جو میں کر دیتا وہ تو سوچ ہے آپ کی ٹھیک ہے ایڈم بھائی مجھے میرا جواب مل گیا ہے آپ کنٹینیو کیجیے آپ کا thank you thank you Adam بھائی تھینک یو لے سر کچھ سپر چیٹس لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں میں آپ آپ لوگوں کو تھوڑا شریعہ ذرا ایکسپلین بھی کرتا ہوں مزید آج کے لیے ساحل بھائی اگر آگے پیچھے ہوئے میں تو میں پڑھ لیتا ہوں as an outsider I really think Ayesha Iram and Sahil will do great things Ayesha Iram and Sahil wow good one good one thank you sir Ruhan صاحب organic skin care sir i know but i said some سر ہندو دو ہندو رکھ کے شادی کر رہا ہے مزید یا ایک ہندو وائف رکھ کے ایک اور شادی کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے مزید مجھے اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سکشی بالکل سر میں I fully agree agree with you sir میں آپ سے سے اس بات بالکل کرتا ہوں 1690 622 پیغام بھیجا تھا سودا اور آئشا کو ٹھیک ہے محمد کے پاس اس وقت اپنی بیٹیاں تھیں فاطمہ اور دو ادر ٹھیک ہے تو محمد کو کوئی سینئر لڑکی بھی چاہیے تھی تو سینئر لڑکی کون تھی سعودا تاکہ وہ بچیوں کی خدمت کر سکے اور عائشہ کون تھی وہ بھی بچی تھی تو کچھ سینئر بھی تو گھر میں چاہیے تھی نا کہ بچیوں بچیوں کو پرورش کر سکے تو روحان کو جی اس وجہ سے مومن کی جلیبیا نے گیارہ سو توپوں کی سلامی دیتے ہوئے کہا ہے ایڈم کی بات سن کر تو آج آنکھوں آنکھوں سے خوشی خوشی کے آنسو آ گئے بہت اچھی بات ہے دو سو کروڑ ملین کروڑ گزرنے چاہیے گزرے جی ساجد بھائی جی کہہ رہے آپ کے نظر میں سب سے لبرل ریلیجن کون سا ہے سر میرا خیال ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں باقی سب دھارمک ویلیوز ہیں میرے خطا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو سندیپ سی request Sach Wala to add Allama justice as Sach Wala Allama and by Sach Wala Allama can start daily streaming on Sach Wala channel group and add free thinker to sir Sandeep بھائی یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے میں اس چیز سے کسی حد تک اختلاف کرتا ہوں مجھے ابھی تک اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے شک ہے ایک بندے کے بارے میں ان میں سے باقی آپ کی مرضی مارز از کمنگ ناؤ میرا اوپینین ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا اوپینین میرا اوپینین ہے اور ڈاکٹر ولیم کریگ لین جو ہے وہ کوئی پروفٹ نہیں ہے کوئی کوئی I hate this idiot he is an idiot I love Christopher Hitchens who was a genuine Christopher Hitchens یا I can give him some credibility William Craig Lane I don't sorry my bad but I don't میں I don't agree with a lot of things جو کہ ولیم کریگ لین کہتا ہے میں نہیں ہوں thank you thank you for super chat میں نے آپ کو اپنا اوپینین دے دیا آپ نے اپنا اوپینین دیا ہے اوپینینس میں فرق ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ اوپینینس ہر بندے کے فرق ہوتے ہیں ساجد بھائی یہ آپ پڑھیں گے جی جی آر بھائی کہہ رہے ہیں میں اب کبھی ساحل سر کی اسٹریم میں نہیں جڑوں گا مجھے تین گھنٹے لائن میں کھڑا کر کے رکھا سید علی کی بکواس سنائی اور پھر دو منٹ بول دیا <laughs> یہ ساحل بھائی گئی ہوں ساحل بھائی گئی ہوں نچکیت بھائی میں آپ کی بات سے hundred and twenty percent agree کرتا ہوں تھینک یو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے لائک لائک میں اگر آپ کبھی میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کی ٹنڈ کے اوپر چمی کر دیتا quite frankly thank you so much بالکل ستیہ بولا آپ نے Janak ji thank you so very much for your super sticker and Desi ji thank you for your super sticker Babu ji آتے ہیں چھوٹا کرکٹ ایکس مسلم کو ہرانے کی ٹیکنیک بتا رہا ہے <laughs> سارا کتا شو یور سیلف ساجد بھائی جی یہ کرے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اپنے موج مذہب کی سپیورٹی پروف کرنے کے لیے دوسرے دھرم کے ریفرنس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ ان کا دھرم اکیلا سٹینڈ نہیں کر سکتا دیٹس دی پرابلم جی ہم روہن کوہلی بھائی آیا کہ ایڈم بھائی اگلے سیگمنٹ میں عزت مت دینا سر میں عزت ہر کسی کو دیتا ہوں ایڈم سائل کوشچن وائی میوزک حرام ان اسلام کیونکہ محمد کہتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ روح کو خراب کر دیتی ہے اس وجہ سے <laughs> Gulab ji Adam question how much Jews Christians and Islams are different and what are the similarities since you explain better taking notes Gulab بھائی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی سملیرٹی ہو کرسچینٹی اور اسلام کے اندر تو زیرو سملیرٹی ہے زیرو ناڈا موزائک لاس پکڑے یس آئی انڈرسٹینڈ لیکن اس کو بھی چینج کر دیا اور اس کو بھی گندا ترین بنا دیا تو لہذا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سملیرٹی نہیں ہاں نام ضرور ہیں نام ضرور ہیں پروفٹس کے نام ضرور ہیں لیکن کرم وہ والے نہیں گلاب بھائی I hope I answer question Manish Chaudhary ji آپ نے ورن وغیرہ لکھا تھا اس لیے تھوڑا سا رانگ تھا اوکے تھینک یو میں نے لوگوں سے پوچھا تھا کسی لوگ نے مجھے دے دیا تھا تو میں نے لکھ دیا تھا تو تھینک یو اویناش سنگھ جی میں آپ کا سپر چیٹ کو بعد میں کاپی پیسٹ کر لوں گا ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کے لیے نیا امیج بنانا پڑے گا یہ امیج ہے ایک Deepak Mehta ji have you heard about the recent case of girl name یا جی سر ابھی ہم اس کے اوپر کافی گپ شپ لگا چکے ہیں اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھیں میرے پیارے بھائی اینڈ دلو این کی وسیم چپ ہو جا ساتویں فیل ساتویں فیل ساتویں فیل جی ہاں جی سر آپ نے نبیل قریشی کی پچیس error in five minute sir میں نے بالکل دیکھی ہے بڑی مزیدار سٹریم تھی یار وہ اس کی پچیس ایرر ان فائیو منٹ بڑی مزیدار تھی ذاکر نلائک کے اوپر اس نے بنائی تھی بالکل درست کہہ رہے ہیں جی یار بھائی آپ ساحل بھائی ایرم بھائی کو دیکھ دکھا دو وہ کلپ ایک بار جی سر میں نے ٹویٹر کے اوپر وہ کلپ دیکھ چکا ہوں ہمارے گے آرگنائزیشن لائک بکو ہر ہرمن بھائی ایسا سیکرٹ پلان بنا کے آپ کیا رہے ہیں میرے ساحل بھائی کو مجھ سے پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے رسول ہیں اور میں حجت المرتدین ہوں رسول ساحل بھائی ہیں میں صرف حجت المرتدین ہوں اور رسول مرتدین ساحل بھائی ہیں ہرمن بھائی ٹینشن نہیں لینے کا ہمیں وہ آگے ہی اچھے لگتے ہیں نکل بھائی سب سے پہلے برہمچاریا اپناؤ یہ کیا ہوتا ہے بعد میں کبھی سوچیں گے اس کے بارے میں برہمچاری بن جاؤ سب کو تیاگ دو یار ایسی جی۔ بات نہ کر یہ میں نہیں کر سکتا سوری مرتنجے مطلب مطلب بھائی کہہ رہے ہیں ساحل دادا شانت ہو جاؤ صدف کو یاد کرو <laughs> صدف سب کو یاد آتی ہے بہت زیادہ جی۔, جی سر جی انوراگ بھائی کہہ رہے ہیں چیچا کے لیے یہ کیا ہے سپرد خاک صحیح رہے گا بھائی سپرد خاک یعنی خاک میں ملا دینا مٹی ڈال دینا بالکل جی Adam is salt and Sahil is sugar can't leave both thank you Rehan Khan ji بہت بہت دھنیہ واد اپارٹ فرام لو جہاد now mister are doing self جہاد رہنے والے مومن جہنم میں جائیں گے کیا الحمد kya اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کریں گے تو یس واجدی چھوٹا گرگٹ اور باقی ملانا سر وہ اگر مسلمانوں کے خلاف کی بات کریں گے تو یس yes, اگر نہیں کریں گے تو وہ رہ سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ اسلامک طریقے سے زندگی گزارے اگر وہاں پہ وہ اسلامک طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے تو ہجرت کرنا ان کے لیے نیسسری ہے کیونکہ اللہ کی زمین چھوٹی نہیں ہے ارے عبید الرحمان کہاں سے آ گیا ساحل ایک بار جسٹ امیجن گائز بولنا جسٹ امیجن گائے بولنا ساحل بھائی میرے گھر میں آگے پیچھے ہوئے ہوئے تو عبید الرحمان کی خواہش کو پورا کر دیں گے وہ جیسے ہی آتے ہیں ہمارے Gopal from this channel Sahil برف کا گولا ہے گولا ہے نکھل اگر اللہ کے نام ساجد بھائی پتا امب کا نہیں یار ان کو مشوش کیوں نہیں ہوتا کہ جاہل ہو رہے ہیں عربی ان کو مسلم مانتے نہیں جبردستی کے اپنے <laughs> منہ میں مٹھو جی سر درست مایا آپ نے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں نکھل صاحب جن ہاتھوں جی جی پڑھیں پڑھے پڑھے سر جن ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے انہی ہاتھوں میں ہتھیار تھماتے ہو جہاد کے نام پر معصوم کو مار کر پنیہ نہیں پاپ کماتے ہو واو بڑا درست ہوا آپ نے کیا بول رہے ہیں ایڈوکیٹ بھائی کہہ رہے ہیں حمزہ فیک ہے ٹیسٹ لے لو نہیں نہیں حمزہ فیک نہیں ہے میرے پہلے بھی اس سے بات ہو چکی ہمم وشال بھائی کہہ رہے ہیں مولانا مفتی صرف بچوں کو آگے کر چندہ وصولی کرتے ہیں بالکل رائٹ یہ ہم نے بھی کیا ہے پراؤڈ کافر جی کہتے ہیں love you bro Adam by the way you can take my bullet for your fantasy یہ کیا کہہ رہے پرسین بلوچ وہ بلوچستان والا کہہ رہے ہیں یا اور کیا کہہ رہے ہیں پارتھینز پارتھینز لورز ہاں اچھا پٹھان یہ کہہ لورز مزین وغیرہ جیسے Tajiks and Afghans are Iranian people and the Turks attach India more than Arabs and Iranians I agree video Shaheen بھائی آئی اگری ویڈیو ہمارے پاس ہندی سپر چیٹ آیا ہے اونلی خاکی بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی اسلام میں ایک بھی بات اچھی نہیں ہے کیا نہیں ہے تو کتنے کٹر کیسے اتنے کٹر کیسے ہیں مسلمان سر اسلام نے نا اصل میں کچھ چیزیں جوز اور کرسچن سے لی تھی فور اس زمانے کے ریتی رواجاز وہ صحیح ہیں اسی وجہ سے اسلام میں ابھی بھی تھوڑی سی اب انسانیت ہے تھوڑی سی لیکن میں نے جس طرح کے سسٹر کو بولا تھا جو آئی تھی میں نے انہیں کہا تھا کہ جو چیز جوز اور کرسچن اسکرپچرز میں نہیں ہے وہ مجھے اسلام میں دکھائیں جو صحیح ہو تو اس حساب سے گیم خراب ہوتی ہے یار ساجد بھائی کا چینل ذرا ایک دو دفعہ شیئر کریں تاکہ پہنچ جائے ارے جیٹ بھائی بہت عرصے کے بعد نظر آئے پہ جیٹ املیشن غالب فیضو سے sorry to Faizu for late subscription thank you جیٹ جیٹملیشن بھائی فیضو ابھی میرے یہاں پہ نہیں ہے جیسے ہی آئے گا میں بول دوں گا بٹ تھینک یو بہت عرصے بعد نظر آئے welcome back Akash Akash Singh, hello Adam. Can I use your video clips to upload on my YouTube channel? How seriously you guys take this copyright thing? bhai, میری طرف سے کبھی بھی کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئے گی فل اسٹاپ میں نے بھیجی آپ کو آپ میری کوئی سی بھی ویڈیو پکڑ سے کٹنگ شٹنگ کریں ڈال دیں ہاں ایک بار کا خیال رکھیے گا کانٹیکس پورا دیجیے گا ایسے کٹنگ نہ کیجیے کہ کانٹیکس نہ ملے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈالیں شیئر کریں جہاں جہاں ڈالنا چاہتے ڈالیں میں تو مسلموں کو اسٹرائک نہیں بھیجتا آپ کو بھی بھیجوں گا بھائی آئی ڈونٹ ڈو دیٹ اور بہتر ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل اسٹریم ہے اس کا لنک بھی ڈال دیا کریں کہ آپ کو پوری اسٹریم دیکھنی ہو تو فلا لنک پر کلک ہاں۔ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لنک ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں یا اس ویڈیو میں تو اس سے لوگوں کو اگر فل ویڈیو دیکھنے کے لیے وہ میرے چینل پہ بھی آ جائیں گے باقی it's all up to you اگر نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یار میں کبھی کسی کو نہیں روکتا میرے مجھے کبھی کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے جاؤ یار ڈالو پھیلاؤ یار یہ آئے you you get it free Muhammad کو بہت برا لگا اس لیے محمد نے کتوں کو حرام کر دیا سن جی وہ ٹویٹر کلپ نہیں سید علی ولی جو جی عائشہ جیسا مسلم عائشہ جی ہیں تو انہوں نے غلام بنایا اس لیے Richa Mishra ji take care your life is vital for humanity thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد appreciate Gulab ji I I I have done watching and and your videos understand understand is is marry any any any one one one sleep with home you like kill fool make eat be and undervalue can't everyone get Gulab بھائی سیریسلی اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے سیریسلی یہی تو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو اور ہم کیا بتا رہے ہیں میری جان that's what we are telling everyone ہم اسی وجہ سے کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں رسول کافر کی آمد مرحبا یہ ساحل بھائی کے لیے تھا five hours long drive with your stream I am loving it thank you sir بہت بہت دھنیہ واد یو سو ویری مچ سر آپ نے بتایا جو آپ نے لکھا ہے جوائن نہ کریں ورن اب ہو گیا تھا تو بھائی لالا جی نے پہلے کہا تھا کہ میں نے کسی سے کہا تھا انہوں نے لکھ کر کے دیا تھا تو لالا جی نے کاپی کر دیا تھا حالانکہ وہ امیج ہے بعد میں اس کو صحیح ہو جائے گا میں اس کو بعد میں صحیح کر دوں گا نیکسٹ میں یہ صحیح ہو جائے گا سر اور ہمارے ساتھ آکاشی ممبر بنے ہیں بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹ ایک اور سپر چیٹ لیتے ہیں مہندرا ڈوبے جی شریعہ کا گروکل چل رہا ہے شریعہ چاہنے والے پلیز گروکل جوائن کریں free free free absolutely free sir thank you so very much ہمارے ساتھ ایک مومن جڑے ہیں پرابلی لیٹ سی کہ مومن ہے کہ نان مومن ہے گولڈ جیولری ہندوستان کیا آپ مسلمان ہیں سر نہیں تو سر پھر آپ کیوں جڑے ہیں سر اوپر ہندی میں کیا لکھا ہوا ارے وہ سائٹ میں لائیو لکھ کے آ رہا مجھے پورا دکھا نہیں ہاں، اوپر اوپر اوپر اتنا بڑا اوپر کیا لکھا ہوا ہندی میں جوائن کرے یہ مجھے پورا دکھ نہیں رہا ہے نا جوائن کرے یا جوائن نہ کرے جوائن نہ کرے وہ پورا دکھ نہیں رہا او سوری سنیے تو تھینک یو سر سائل بھی آپ چھوڑ رہے ہیں کہ میں آپ کو بلاک کروں سر ارے ایک منٹ میں کیا چلا جائے گا ایڈم سر ایک ہی منٹ میں تو جاتا ہے ہاں، یہی تو پرابلم ہے بھائی آپ لوگ ٹاپک چینج کر دو گے پھر مسئلہ آئے گا اور وہ آپ کے ٹاپک پہ بات کرے گا دیٹس دا پرابلم ہمارے پاس ہمیشہ شروع سے یہی پرابلم ہے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک نان مسلم کو ہم بولنے دیں گے تو پھر جو باقی کے نان مسلم جو بولنا چاہ رہے ہیں کیا میں میری ان سے خاص دشمنی ہے کہ میں ان کو بولنے نہ دوں آپ کو بولنے دوں تو میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے I love every non Muslim problem یہ کہ اگر میں ایک کو بولنے دوں گا تو پھر باقیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ میں انہیں بولنے نہیں دے رہا پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ میں انہیں بولنے نہیں دے رہا ٹھیک ہے اوکے اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر جتنی دیر میں اب میں تھوڑا سا اپنا شریا ذرا ایکسپلین کر دوں شریا ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی اب جو میں نے آج اس وقت جتنی بھی باتیں کی اس کو میں آپ کو شریعہ کے ذریعے ایکسپلین کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے قرآن چیپٹر میں 65 آیت نمبر کے اوپر ہماری ڈسکشن سنی ہوئی ہے قرآن نمبر 65 آیت 4 جو ہے وہ بالکل سٹارٹ ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آکوا شریعہ میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں شریعہ میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں ہمیں چند ایک چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے ہم آگے چل سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لافل چیز ہے کیا اسلام کے اندر دیکھیں ہمیں بہت دفعہ بتایا جاتا ہے کہ حرام حلال کا ڈفرنس کریٹ کرتا ہے اسلام اسلام حرام اور حلال کا ڈفرنس کریٹ کرتا ہے حرام اور حلال کہتے کسے ہیں یہ ہم شریعہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے اسکرین پہ آتا ہے اب اسلام میں حلال وہ ہے جو لافل وہ ہے اچھی بات وہ ہے جو اللہ نے کہہ دی اچھی بات اور حرام یا ان لافل وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ حرام ہے اب اس دیکھیے کہ کتنا بیسک چیزیں یہاں پہ بتانے لگے the first is the original unlawful itself meaning sacred law forbids it from the outset such as adultery adultery theft prayer without ritual اچھا پریئر وداؤٹ ریچول کو بھی ان لافل کہا گیا اچھا ریچول کسے کہتے ہیں ریچول کہتے ہیں فار ایگزامپل وضو نہ کرنا نماز کو پڑھ کے وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھنا از ایبسلیٹلی ان لافل اس کے اوپر شرح بنی ہوئی ہے اس کے اوپر شرح بنی ہوئی ہے جی بیگ صاحب آپ مسلمان ہیں خزیمہ بیگ صاحب انمیوٹ کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام سر آپ مسلمان ہیں سر جی سر پاکستان سے انڈیا سے پاکستان الحمد جی سر کیا جانتے ہیں سر آپ اسلام کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں سر پہلے یہ بتا دیں کتنا کچھ جانتے ہیں کتنا پڑھے لکھے آپ اسلام کے بارے میں جی سر ایسے سب جانتے ہیں اسی طریقے سے جانتے ہیں اوکے چلیں ہماری آج کی سٹریم ہے شریعہ اسلامیہ اور میرج کے بارے میں شادی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اسلامک شرح کے مطابق کس عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے ہاں، یہ نارملی جب مطلب اس کو سمجھ ہو جب وہ قابل ہو جائے پانچ سال کے لڑکی سے کی جاتی ہے کافی قابل ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ وہ سمجھ سکتی ہے وہ کہ مرد ہے یا عورت ہے <laughs> ارے یار نہیں ایسے تو بات نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر نہیں تقریباً میرے خیال سے سولہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ سر کوئی ایک ریفرنس دے دیں اپنی اس بات کا ریفرنس عائشہ سولہ سال کی تھی جب محمد نے اس کے ساتھ شادی کر کے سیکس کیا تھا چلو وہ کہہ دیتے ہیں وہ صرف محمد کے لیے تھا اوکے باقی عام مسلمانوں کے لیے کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے کچھ ہے ایسا جو دیکھو ایڈم جو صحیح ہے وہ صحیح ہے کیا صحیح ہے یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے اور کیا پوچھ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں کوئی سورج سنا دیں ذرا پتہ لگے آپ واقعی مسلمان ہیں یاسین کی سنا دیں تو پھر یاد نہیں کون سی سنا دوں میں نے کہا کوئی سورہ سنا دیں خود ہی سنا دیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے بالصبر الحمدللہ تو سر کہا والعصر یہ اللہ نے اثر کی قسم کیوں کھائی ہے اثر بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے تو اللہ اپنی سے چھوٹی ایک حقیر چیز جو کہ کریٹڈ چیز ہے اللہ اس کی قسم کیسے کھا سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مثال دینے کے لیے نہیں مثال دینے کے لیے تو قرآن میں لکھا ہوا نا یہ تو حروف دیکھیں قرآن کب بنا تھا آپ کا کیا عقید ہے قرآن اللہ نے کب لکھا ہاں، یہ تو دنیا بنانے سے پہلے پہلے دنیا بنانے سے نا جی اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ نہیں تھا نہیں تھا اثر کی تین ٹرانسلیشن ہے زمانے کی قسم وقت کی قسم یا اثر کے ٹائم کی قسم تین تین تین آنسر ہیں اس چیز کے یہ تینوں چیزیں دنیا بنانے کے بعد پیدا ہوئی ہیں اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی اللہ قرآن لکھ رہا ہے ان تینوں چیزوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے ابھی ایک چیز بنائی بھی نہیں اللہ نے ابھی ایک چیز بنائی بھی نہیں اس کی قسم کیسے کھا سکتا آواز ریپیٹ ہو رہی ہے نہیں سر میری آواز ریپیٹ نہیں ہو رہی آپ کا یوٹیوب چل رہا ہے اپنا یوٹیوب بند کریں بند ہوا آپ کا یوٹیوب بھائی چلے گئے یوٹیوب بند کرتے کرتے بھائی چلے گئے یار کم آن یار اتنا اچھا اتنا اچھی بات ہونے لگی تھی ان کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نے گیم خراب کر دی شادی بھائی لیکن بات سمجھ لگی آپ کو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی،, جی جی لکھا دنیا بنانے سے پہلے ٹائم بنانے بنانے سے سے پہلے پہلے اثر سورج بنانے سے پہلے تو اللہ کیسے کھا سکتا اچھا یہ بھی میں نے زمین و آسمان کو بنایا چھ دنوں میں سات دنوں میں تو جب چاند سورج ستارے کچھ تھے نہیں تو دن کاؤنٹ کیسے کیا گڈ کوشچن گڈ کوشچن لیکن ابھی تو قسم کی بات ہو رہی ہے بالکل والعصر ان الانسان لفی خسر اب آپ کے تین ٹرانسلیشن ہے قسم زمانے کی قسم اثر کے وقت کی یا قسم ہے ٹائم کی ٹھیک ہے تینوں میں سے کسی کو بھی لے لیں آپ سیٹ ہی نہیں کر سکتے اس بات کو بالکل اچھا پھر آگے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان بہت گھاٹے میں ہے گھاٹے میں اور گھاٹے میں لائک آپ نے پہلے ایک کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ دے دی اسنان گھاٹے میں بنایا کیوں اگر گھاٹے میں رکھنا تھا ہمارے سے ٹیک آرس جو ہے ٹیک آرس جی آپ مسلمان ہیں ہیلو جی سر آپ مسلمان ہیں سر نہیں بھائی یار ہندی پڑھنی آتی نہیں نہیں ہندی بھی نہیں پڑھنی آتی انگلش بھی نہیں پڑھنی آتی کیا پڑھنا آتا آپ کو بھائی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے کچھ اوپر ہندی میں اور نیچے انگلش میں پڑھنا آتا ہے آپ کو بولے آج کے دن میں ارے یار یہ تو کچھ سے بھی سستے اوکے تو سر بھائی دیکھیں کتنا بڑا پرابلم ہے کہ المیا ایک تو قسم کھا رہا ہے ایک ایسی چیز کی جو کہ ابھی وجود میں نہیں آئی اور اس نے بھی بنانی ہے تو اب اگر سپوز میں نے ایک ٹیبل بنانی ہے ایک میز بنانی ہے ٹھیک ہے اور میں کہوں قسم ہے اس میز کی جو میں بناؤں گا ابھی کہ میز پہ جو لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے وہ خسارے میں ہے وہ وہ نیگیٹو پوائنٹ پہ مومن لوگ نہیں سنتے سوچتے بالکل چلے آگے چلتے ہیں تو شریعہ دیکھتے ہیں دیر میں کوئی مومن ہے Theft prayer without ritual, marrying a member of one's unmarried able kings while knowing them that they they are are such, selling unslaughtered dead animal, and so far things intentionally because in entitle damage or harm. The prohibition apply from the outside of every act. اچھا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں حرام اور حلال یہ اللہ نے ڈیفائن کر دی ہے آپ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے you have to stick with it اب اگر آپ نے اس کے اندر سٹک کرنا ہے تو اسلام میں شادی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ڈیوورس کو ڈیفائن کیا گیا اسی کو شادی کو ڈیفائن کیا ہے سفا نمبر 588 میں اور ڈیوورس کو ڈیفائن کیا گیا ہے نمبر 576 میں آپ امیجن کرو کہ ڈیوورس پہلے ڈیفائن کی گئی ہے ہندو اور کرسچن باقیوں کا مجھے نہیں پتا ان دو کا لیسٹ مجھے پتا ہندو کہتے ہیں یہ جنم جنموں کا ساتھ ہے نیکسٹ جنم کے اندر بھی ہم یعنی کہ جنت کے اندر بھی ہم لوگ ایز اے ہسبینڈ وائف ہوں گے لیکن انٹرکورس کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو ایٹ لیسٹ اپارٹ ہندو دھرم ملٹیپل انکارنیشن کو ایکسپٹ کرتا وہ کہتے ہیں جنموں جنموں کا ساتھ اسلام میں شادی ایک ایسی چیز ہے جو جب دل کرے توڑ دو لہذا شادی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے اسلام میں کو ڈیفائن کیا گیا ڈیوورس کیا قرآن کے اندر بھی ڈیوورس کے اوپر زیادہ باتیں ہیں شادی کی نسبت دوبارہ سے بولتا ہوں قرآن کے اندر بھی شادی کی نسبت ڈیوورس پہ زیادہ باتیں ڈیوورس کون کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے کس طریقے سے کر سکتا ہے اس کے تھرو آپ کو پتا لگے گا کہ شادی کس عمر میں کی جا سکتی ہے کب کی جا سکتی ہے کیسے کی جا سکتی لہذا لیٹس ایٹ ڈیوس اور جب ڈیوس کو دیکھ لیں گے تو پھر شادی کی بات آئے گی دیکھتے free of of divorce divorce two times the retain اگر آپ نے دو طلاقیں دے دی ہیں تو ابھی تک ہنڈریڈ پرسینٹ طلاق نہیں ہوئی ہے آپ تیسری طلاق سے پہلے پہلے واپس جوائن کر سکتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 229 229 It is Allah having said or gracious It is offensive to make a pronunciation of divorce when there is no need آپ نے اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ڈیوورس کا کہنا نہیں میں تو طلاق دے دوں گا ایسا نہیں کہنا when the wife displeasing quality اور میک تھری پر ڈیوس کی سنت کے اندر ان لو فل انشن اینڈ دس از واٹ نا درنا نان ان لو فل انشن کیا کیا ہے سنتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں سنانے لگا ہوں آپ کو برا لگے گا میں کچھ چیزیں پڑھنے لگا ہوں ذرا تھوڑا سا سیڈ یعنی کہ بڑا عجیب سے لگے گا آپ کو لیکن بڑا ضروری ہے سننا ڈیوس کے اوپر کیونکہ انڈیا کے اندر تین طلاقوں کے اوپر بین لگانے کے اوپر بہت پرابلم ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے کیونکہ شریا وہ نہیں چاہتے کہ آپ تین طلاقوں پہ بین لگا دیں کیوں شرع سنیے The Sunnah is to make a proclamation of divorce in an interval between menstruation in which no sexual intercourse with the wife has taken place. Three talaqe is tariqe se deni hai کہ وہ میچوریشن سائیکل کے درمیان میں ہوں اور اس ٹائم میں آپ سیکس نہ کریں unlawful consent of I there making proclamation of divorce during the woman's maturation period when it is not for payment لیکن اگر وہ پیریڈ میں ہے اس وقت اگر آپ ڈیوس دیتے تو غلط دیتے ہو اس کو چھوڑتے ہیں دی جا رہی ہے جب پیریڈ میں بیوی پیسے دیتی ہے ہسبینڈ کو کہ مجھے ڈیوس دے دے اس کو کہتے ہیں خواہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلام میں عورت طلاق نہیں دے سکتی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی اچھا خلا کے لفظ کو لوگ اور مسلمان زیادہ تر طلاق مانتے ہیں ڈیورس مانتے ہیں لیکن خلا کا مطلب ڈیورس نہیں ہوتا پہلے خلا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خلا تک جاتے ہیں خلا ایک بہت ہی گندی چیز ہے خلا کیا ہے خلا یہ ہے یہ دیکھیے خلا کہتے ہیں release for for payment from the wife that is خلا خلا کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو اس کا مہر دیتے ہیں اردو میں ہم لوگ لفظ مہر یوز کرتے ہیں عربک قرآن کے اندر لفظ اجرت آئی ہوئی ہے اجرت کب دی جاتی ہے اجرت تب دی جاتی ہے جب آپ کسی بندے کو یا بندی کو کسی کام کے عوض پیسے دیتے ہیں فار ایگزامپل میرے گھر کے چھت پہ کسی بندے نے کام کیا تو مجھے اس بندے کو اجرت دینی ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے میرے گھر کی چھت کے اوپر اس کی محنت فار اور میں نے کسی بھی گھر کو ایک کام والی کو بلایا اور اس نے میرے گھر میں صفائی ستھرائی کی اس کی اجرت دینے کو اس کے محنت کے اگینسٹ پیسے دینے کو اجرت کہتے ہیں اس کو آپ سیلری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ بھاڑے پہ اٹھایا ہوا بندہ بھی کہہ سکتے ہیں عورت جب خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ریلیز کر دے مجھے آزادی دے دے اپنے آپ سے اور جو ت نے مجھے اجرت دی تھی وہ میں تیرے کو واپس کرتی ہوں یا میں تیرے کو مجھے پانچ سو روپئے دیے تھے میرے سے شادی کرتے وقت میں تجھ کو ہزار روپے دیتی ہوں مجھے ریلیز کر سو so, امیجن کرو کہ اسلام میں شادی ایک بائنگ آف وومن ہے ایک عورت کو خرید ہے آپ نے اس کو اجرت دے کے اس کو خرید لی ہے اور آپ ہی اسے طلاق دے سکتے ہو اور اگر اس نے اس ریلیشن شپ سے باہر نکلنا ہے تو اس کو خلا کا مطالبہ کرنا ہے مطالبہ کہتے ہیں ریکویسٹ کو وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے اور وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لے اور مجھے چھوڑ دے دس از کالڈ خلا یہ اسلامک شریعہ دکھا رہا ہوں اسلامک شریعہ کے ٹرانسلیشن دکھا رہا ہوں یہ ٹرانسلیشن جو ہے نا ایجپشن یونیورسٹی سے اپروڈ ہے please do not tell me کہ میں غلط بتا رہا ہوں اگر کسی مسئلے کو چیلنج کرنا ہے پلیز آئے اور چیلنج کریں release for the payment from the wife release payment means separation in return for the remuneration given to the husband جو میں نے اپنا آپ ہسبینڈ کو دان کر دیا ہوا ہے اس کی اجرت کے عوض جو اس نے مجھے دی تھی شادی کے وقت جس کو آپ ہندی میں اور اردو میں مہر کی رقم کہتے ہیں وچ از ٹوپیرٹی اٹس جسٹ اجرت وہ صرف ایک اجرت ہے which is finalized cancellation of the marriage agreement differing from therefore divorce by the fact that they may remarry in such a case without her marrying to another husband first so کھلا کیا ہے عورت ایک کتی ہے جو اگر اتنے پیسے اکٹھے کر لے تو وہ اپنے ٹھوکنے والے کو I am sorry to see that language اتنے پیسے دے کے مطالبہ کر سکتی ہے کہ تم مجھے اب ریلیز کر دے یہ اوقات ہے ایک عورت کی اور اگر وہ بندہ بولے کہ نہیں میں تجھے طلاق نہیں دوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو پھر ایکسپٹنس نہیں نا ہوا تھا دیکھیں یہ ریکویسٹ ہے نا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے release for the payment from the wife ایک ریکویسٹ ہے ریکویسٹ آرڈر نہیں ہوتا ریکویسٹ ایکسپٹ کی جاتی ہے ریئیکٹ کی جاتی ہے آرڈر نہیں ہے یعنی یہ بندہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے اپنی اہلیہ کو لیکن عورتوں کو حق نہیں ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند آ رہی ہے تو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی خولا کا مطالبہ کر سکتی ہے ریکویسٹ کر سکتی ہے ریکویسٹ کر سکتی ہے اگلا وہ بھی اس کی اجرت لوٹا کر کے اجر اجرت لوٹا کے یا اجرت تین گنا یا چار گنا یا پانچ گنا بڑھا کے میں آپ کو دکھانے لگا ابھی آگے یہ جی، شرح جی۔ دکھا رہا ہوں آپ کو شریعہ اسلامیہ جو کہ انڈین مسلمہ مانگ رہی ہیں جنہوں نے کبھی شریعہ پڑھی نہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ انڈین سیکولر ایکٹ کو چھوڑ کے ہمیں کتیاں بنا دو لہٰذا وہ ریجیکٹ نہیں کرتا وہ کہتا بھائی میں تیرے میں نہیں ریجیکٹ کرتا میں ایکسیپٹ نہیں کرتا جیسا کہ آپ نے بولا کہ اگر ہسبینڈ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے تو یہ اس کا آنسر آ گیا کہ اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرنا چاہے تو نہیں کرے گا تو میرج چلے گی اور when the husband swears that their fold divorce is incumbent upon him if he perform سرف action but then fine needs do it کیا مطلب ہے اس کا sense he can not clear himself from the oath without giving her release کہ جب اس نے ایسی قسم کھا لی ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بغیر وہ ایکسپٹنس نہیں کر سکتا اپنا اوتھ پورا نہیں کر سکتا کیا ہوتا ہے وہ سمجھائیں گے so he release her marries her with a new agreement a new marriage payment مہر and upright witness and does the act which the divorce was conditional Though it is filtered to do before the new marriage on the oath is nullified, for them is to performance does not necessary divorce. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خلا لی ہے اگر لڑکی نے خلا لی ہے تو اس کو حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ طلاق کے اوپر حلال ہے اگر ہسبینڈ نے طلاق نہیں دی ہے عورت نے خلا کا مطالبہ کیا ہے اور ہسبینڈ نے پیسے لے کے اس کو خلا دے ہی دی ہے ایکسپٹنس کر دی ہے تو چونکہ قرآن کے لفظ طلاق اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو عورت کو اب حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو واپس لے سکتا ہے لہذا عورت اگر اس سے خلا کا مطالبہ کرے وہ خلا دے دے خامد اپنا کام جو اوت اس نے قسم کی تھی وہ پوری کرے اور دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے if the husband is full hardly meaning suspend by the court from the dealing this own money because of the وغیرہ وغیرہ his claim is valid through the guardian چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں Our release is valid, validity affected by both the words for divorce and the words for release. یہ جو ہے یہ دونوں لفظوں سے ہو سکتی ہے طلاق سے بھی اور خلا سے بھی such as you are divorce تمہیں ڈیوس کر دی فور اے تھاؤزینڈ ایک ہزار کے ایوز میں نے تمہیں ڈیوس کر دی تو اب یہ ڈیوس بھی ہوگی یا کھلا بھی ہو گئی تو مجھے ایک ہزار دے دے میں تو ڈیوس کر دیتا ہوں اس نے کھلا کا مطالبہ کیا اس نے کہا مجھے کھلا دے دے میں تجھے ہزار دیتی ہوں اس نے کہا اچھا تو مجھے ہزار دے دے میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں یہ دونوں ہو گئے اور I release you four thousand یا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں ہزار کے لیے ایک ہزار روپے درم دینار جو بھی ہے And if the wife says, I accept, اور بیوی کہتی ہے okay, میں نے accept کیا then she is separated from him and she owes him thousand تو وہ اس سے سیپریٹ ہو گئی ہے اب اس لڑکی کو اس بندے کو ہزار دینا جو بھی ہے درم دینار whatever she is also release when the husband says اور وہ اس وقت بھی ریلیز ہوگی جب ہسبینڈ کہتا ہے if you give me a thousand you are divorce کہ تم مجھے ہزار دے دے ہزار درم دے دے میں تو طلاق دے دیتا ہوں اینڈ شی گیوز ہم اور وہ اس کو ہزار درم دے دیتی ہے اور وین شی سیز اور جب وہ کہتی ہے divorce me for a thousand مجھے طلاق دے دے میں تو ہزار درم دیتی ہوں وہ ایک ہزار دینا اب یہاں پہ تین تلاقے کہاں گئی کہیں نہیں گئی ہلا جو ہوتی ہے اس میں تین تلاقوں کا کانسپٹ نہیں ہوتا ہلا میں ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے لہٰذا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج تک جتنے بھی مومن میرے پاس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں عورت بھی طلاق دے سکتی ہے میں انہیں کیا کہتا تھا کھلا طلاق نہیں ہوتی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان انڈیا پاکستان کے اندر اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کہ انہیں اتنا پتا ہو میں ہمیشہ یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اتنی ایجوکیشن دو جتنی اس ٹائم کے اوپر اس وقت کے اوپر ضرورت ہے آج چونکہ میں اس سبجیکٹ کو کور کر رہا ہوں تو میں اس لیے اس کو کور کر رہا ہوں ونس اگین کل کو میرے پاس ایک مسلمان آئے گا اور میرے ساتھ بات کرے گا نا خلا کی تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پہلے بھی نہیں کیا تھا دوبارہ بھی نہیں جاؤں گا یہ چیزیں میں اپنے انگلش چینل پہ چلا چکا ہوں بائی دا وے تو یہ مجھے آلریڈی ریمبر ہے بائی ہارٹ آپ لوگوں کو بھی بولتا ہوں جب آپ کسی مومن سے بات کریں اس کے کیلبر کو جج کریں اور اس کے مطابق بولیں بٹ اس کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنی گھٹیا چیز ہے اور مومیناز جتنی بھی مجھے سن رہی ہیں اس وقت دیکھو کہ کیا گد لکھا ہوا یہ تمہارا اسلام ہے یہ تمہاری شریعہ ہے تم اس شریعہ کو انڈیا میں مانگنا چاہ رہی ہو دور فٹے مو کتی بن جاؤ گی تم لوگ آگے anything that may be use as a marriage payment کوئی بھی چیز جو کہ میرج پیمنٹ کے لیے یوز ہوئی may be use as recompense اس کو ریکمپنسن کے لیے یوز کیا جاتا ہے فور ریلیزنگ اٹ مثلاً پانچ سو کے اوپر بھی آپ ریلیز کر سکتے ہیں پانچ سو میں دیے تھے پانچ سو میں دے دیں ریلیز ہو جائے گی if a husband release his wife for something not determinately known or without lawful value such as a wine then she is release in exchange for the amount typically received as marriage payment by the woman لیکن اگر آپ کو حرام چیز دیتے ہو تو پھر آپ اس پہ ڈیوس نہیں کر سکتے کھلا نہیں کر سکتے ہاں آپ آپ کو وہ اصل اصل دینی پڑے گی جو ذرا نے لیا تھا ارلیز پارٹنر میں remarry each other even before the end of the waiting period without the wife first to be marry اندر یہ وہی بتا رہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خلا کے اندر آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہو کیونکہ خلا طلاق نہیں ہے وہ ریلیز ہے اور طلاق کے قانون اور حلالہ کے قانون اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتے امام شافی رحم اللہ علیہ کے مطابق اب اگر شک ہو جائے طلاق میں تو کیا کرنا چاہیے امیجن کرو طلاق اتنا کامن چیز تھا کہ مسلمانوں کو شک بھی ہو جاتا تھا کہ میں نے اپنی اس والی بیوی کو طلاق دیے کہ نہیں دیے کو بھی ایکسپلین کیا گیا شریعہ کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیے گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان کتنی زیادہ طلاق دیتے تھے کتنی زیادہ طلاق دیتے تھے دیتے ہیں دیتے رہیں گے Doubt means that one does not remember exactly what one said. As for when is ignorant and ruling the divorce or the consequences of one action is not an excuse and one must know. Okay, konse dekhte section number one. Whoever does not know whether he has divorced his wife or not has not divorced her, it is more God-fearing کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے امیجن کہ ایک بندے کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیوی اس بیوی کو طلاق دی تھی کہ نہیں دی تھی تو شریعہ کہتی ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کو اپنے پاس رکھو کیونکہ تمہیں پراپر طریقے سے یاد نہیں ہے کہ تم نے اس کو ڈیوس دیا کہ نہیں دیا دیے بھائی سمجھ آئے گی آپ کتنی کو تلاقے دینے والے بندے ہو گئے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے اس بیوی کو تلاک دیے کہ نہیں دیے if one does not know whether one has divorce wife once or whether more than once least number اگر کسی کو یاد نہ رہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ یا دو دفعہ تین طلاقیں پوری کرنی ہے نا تو اس کا مطلب ایک دفعہ دیا یعنی کم والی دیے during his illness she does not inherit division share from the division of his estate it is less than threshold so اگر آپ نے اپنے مر, بسترے مرک میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کو آٹھواں حصہ نہیں ملے گا اس کو آٹھواں حصہ بھی نہیں ملے گا یہ ڈیوس کے اور کچھ قانون ہیں جو میں نے آپ کو دکھانا چاہ تھا خلا کا واپس چلتے ہیں اپنے اصل اصل اس چیز کے اوپر واپس تاکہ ہم وہاں سے دوبارہ شروع کریں یہ بیچ میں میں نے اس کو ایڈ اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ڈیورس اور خلا کے اندر فرق کیا ہے تاکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیورس اور خلا ہے اور عورت جو ہے وہ ڈیورس لے سکتی ہے یہ سے زیادہ کچھ نہیں عورت نہیں لے سکتی وہ کھلا ہے آگے چلتے ہیں واپس اپنے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ ختم کرتے ہیں نائدر سننا nor unlawful means the divorce of a wife who is prepubescent post menopause pregnant or which whom has not yet had sexual intercourse سنت اور انوویشن دونوں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جو پری پروبیسنٹ ایسی بیوی جو کہ ابھی بہت بچی ہے کہ اس کو بھی مینسز بھی آنا شروع نہیں ہوئے یا بہت بڑی ہوگی اسے مینسز ختم ہو گئے ہیں یا وہ پریگنٹ ہے یا ایسی جس کے ساتھ سیکچوئل انٹرکورس آپ نے ابھی تک نہیں کیا اس کی ڈیوس کے اندر ویٹنگ پیریڈ کی ریڈکشن میں اس کو پڑھ نہیں رہا کہ ریڈیوس نہیں ہوگا اس سے بھی ویٹنگ پیریڈ پورا لینا پڑے گا the word that affect divorce اچھا پریپریشن کو ذہن میں رکھیے گا بہت ضروری ہے آگے کام آئے گا اسلامک شرح کے اندر آپ پری لڑکی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ شادی کر سکتے ہیں ڈیوس دے سکتے ہیں بلکہ ڈیوس ہوئی ہوئی پری پروبیسڈ گرل یعنی کہ جو کہ بھی بہت چھوٹی بچی ہے اس سے دوبارہ شادی بھی کی جا سکتی ہے تو یہ پری پروبیسڈ والا گیم زین رکھیے گا آپ کو ابھی بتاؤں گا سمجھاؤں گا دکھاؤں گا سمجھ آئے گی آپ کو مسلم جتنی بھی ہیں غور سے سنیں یہ اسلامک شرح ہے اور وہ انڈیا میں مانگ رہی ہیں The word that affect divorce may be plain or elusive. Elusive or plain. Plain words may affect divorce whether one intends to divorce or not. While elusive words do not affect divorce. For example, using plain words divorce means expressly pronouncing the word divorce when the husband says i divorce you you are divorced the wife is divorced whether she has made the intention or not اسلام کے اندر چاہے آپ غصے میں کہو پیار سے کہو کسی بھی طریقے سے کہو اگر آپ نے کلیئر ورڈز کے اندر کہہ دیا میں نے تیرے کو طلاق دی یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا تجھے طلاق ہو گئی تو وہ ہو گئی وہ پہلی طلاق ہے اب یہ تین طلاقوں کا کانسپٹ کیا ہے یہ ابھی ایکسپلین کریں گے دیکھتے جائے گا here and ruling below express Expression such as the wife is divorced or the divorce is in effect means one has the means just one of the three اگر اس نے تین دفعہ کہہ دیے ختم ٹاٹا بائی بائے فنی تو جب آلمیت میں درس میں تھا لال اس کا بتاتا جی۔ بتاتا ہوں سمجھ لیجیے گا ابھی آگے چلتے ہیں پھر لفظ آپ بولتے ہو تو وہ طلاق نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہ طلاق ہے اور when he consume commission the wife to pronounce the divorce and says you are divorce تو یہ پوری ہوئی ہے وین سم ون آس do you have a wife he says no اگر ایک بندے کی بیوی ہے اور اس نے کہہ دیا نہیں ہے تو ڈیوس ہو گئی ہے اور when the husband writes the word لوگ کہتے ہیں واٹس ایپ پہ طلاق نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی لاسٹ ٹائم میرے پاس بندہ آیا تھا اس نے یہی بات کی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو شریا پارٹ ٹو میں ایک بندہ آیا تھا اس نے کہا تھا واٹس ایپ پہ ڈیوس ہو رہی ہیں میں نے کہا واٹس ایپ لکھا نہیں آپ مجھے شریعہ اسلامیہ سے دکھائیں کہ لکھت پرت میں ڈیوس نہیں ہو سکتی دیکھیں when the husband writes word that effect divorce no matter whether able to unable to speak at three times of writing or whether he is present or absent or whether he writes in plain or allusive word ہو گئی ہے when once but does not مثلاً تو وہ ڈیوس ڈیوسینڈ نے کہا دی and thereby intends a two or threefold pronunciation then whatever number he intends is in effect اگر ایک بندے نے کہا تجھے طلاق دی ہے اور اس نے ایک دفعہ نہیں اس نے ایک دفعہ کہا ہے لیکن اس کی انٹینشن تھی تین دفعہ کہنے کی تو اس کو تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں ساجد بھائی سنیے گا یہ بات جی اس کی انٹینشن تھی کہ تین دفعہ کہنی ہے اب حدیث صحیح حدیث دکھا رہے ہیں وہ کیا دکھا رہے ہیں this ruling hold all word that effect word whether the plain or allusive the proof that a single pronunciation can valid affect a threefold divorce is in hadith classified as rigorously authentic sahih by imam hibban imam hibban ke through ek hadith aati hai jo ke har bande ne rigorously sahih classify kiya hai وہاں سے اس کا نریشن آتا ہے that the prophet when Rukana divorced his wife جب رخنا نے اپنی وائف کو ڈیوس کیا and said I did not intend except one time لیکن میں تجھے طلاق دینا چاہتا تھا اگرچہ میں نے ایک سے زیادہ دفعہ بولا ہے لیکن میں اس وقت صرف ایک طلاق دینا چاہتا تھا تمہیں ایک سے زیادہ نہیں دینا چاہتا تھا ایک دینا چاہتا تھا میڈ ہم سویر ان اوتھ تو اس وقت محمد نے اس سے قسم اٹھوائی ٹو دا افیکٹ اس چیز کی and that return her to him تو اس نے محمد نے اس کو واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے تیری انٹینشن ایک طلاق کی تھی اگرچہ تو نے تین طلاق دی اس حدیث کی روش رو میں دو چیزیں نکلتی ہیں ایک چیز یہ نکلتی ہے کہ آپ ایک دفعہ کہہ کر تین دفعہ کی انٹینشن پہ ڈیوورس کر سکتے ہو میں نے کہا ایک دفعہ تھا لیکن آئی مینٹ میرے ذہن میں تین تھا میں نے اسے ختم کیا اپنا رشتہ یہ بھی نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے فکا اس کا یہ بھی ریفرنس لیتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تینوں اگر دے بھی جائیں تو وہ تین نہیں مانی جائیں گی سو so, بھائی اس کے اوپر گرے اسکیل ہے کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کی تین طلاقیں ایکسپٹ نہیں ہوں گی اسی حدیث کی وجہ سے اور دوسرے فکا اسی حدیث کو یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد نے جب اسے قسم اٹھائی تو کیا تھی تین دفعہ طلاق دینی تھی یا ایک دفعہ دینی تھی تو اس نے کہا ہاں میں نے قسم اٹھاتا ہوں میں نے اس وقت انٹینشن میری ایک طلاق کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ انٹینشن کی بیس کے اوپر طلاق ہوتی ہے تین دفعہ کہے کی بیس کے اوپر نہیں ہوتی اگر ایک دفعہ کہے کہ تین دفعہ کی انٹینشن ہو تو بھی طلاق ہو گئی سچ بھی سمجھ لگی میں نے آپ کو اس لیے روکا تھا اس وقت مجھے پتا تھا کہ یہ چیز آ رہی ہے آگے جی جی بالکل بالکل یہ تو زبردست سو یہ فکہ کی لڑائی ہے بچپن سے لے کے اب تک اور میرے خیال میں اب تک رہے گی کیونکہ محمد نے کوئی بھی چیز کلیئر کٹ نہیں کی ہوئی اور لہٰذا اسکالری اگریمنٹ کے اوپر بنتا ہی ہے تو اگر آپ شافی مالک شافی اور مالکیوں کو مانیں گے تو آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہنفی جو ہیں وہ اس کا دوسرا مطلب لیتے ہیں کہ بھائی اس, اس حدیث کی وجہ سے آپ ایک ہی ساتھ میں تین طلاقیں نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو اٹ اٹ ڈیپینڈ یہ دونوں سائڈوں پہ چل سکتی ہے لیکن ہنفی ہنفیوں کے نزدیک ایک مجلس میں تین طلاق ایک دفعہ بول دینے سے تین طلاق تو واقع ہو جاتی ہے نا ہاں شافی اور ہنفی لے لیتے ہیں نا مالکی نہیں لیتے سوری مائی بیڈ میں تھوڑا سا تھینک یو فار کریکشن مالکی نہیں لیتے جی اچھا دوسرے دوسرا میں بتلا رہا تھا کہ اگر ایک بندے نے میں نے میں جب قدوری پڑھ رہا تھا عالمیت میں تو اس میں ہے کہ ایک بندہ اگر اپنی وائف کو سیدھا ہاتھ دکھلا رہا ہے تین انگلی اور کہہ رہا ہے تجھے طلاق تو وہ تین طلاق ہو جائے گی جی، تین انگلی دکھلانے سے یہ انٹینشن ہے نا یہ انٹینشن ہے نا یہی تو میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے کہا ایک دفعہ لیکن آپ کی انٹینشن تین کی تھی جی۔ آپ نے کہا ایک دفعہ ہے لیکن آپ کی انٹینشن انٹینشن کسے کہتے ہیں آپ کی سوچ آپ کی ویلیو تین کی تھی تو وہ ہو گئی اب اب انڈیا میں تین طلاقیں بین کر کے کیا کریں گے جب تین طلاقیں تین اسٹیٹمنٹ میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مسلمان کو اور ایک لڑکی جس کو اسلام کا پتا ہے اور ایک لڑکا جس کو اسلام کا پتا ہے اسے پتا ہے کہ انڈین قانون گیا بھار میں بابا جی کے ٹھلے کے اوپر آئی ڈونٹ کیئر جی میرا پوائنٹ میرے من میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ جو ابھی بتائے کہ جو کھلا ہے اس میں لڑکی کو طلاق نہیں ہو سکتا ہے نا مطلب طلاق ہو گیا ہے ہاں۔ حلالہ نہیں ہوتا حلالہ حلالہ نہیں ہو سکتا ہے نا اور اگر کوئی طلاق دیتا ہے اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ حلالہ ہو سکتا ہے تو میرے حلالہ ہونا ضروری ہے کچھ چیز جو لفظ ہوتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی، جی۔ طلاق کے کیس میں حلالہ کے بغیر فرسٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں آ سکتے فل اسٹاپ ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا خلا کے اندر مختلف علماء کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں خلا میں اگر ہسبینڈ نے ڈیوس نہیں دی بلکہ خلا کو ایکسپٹ کیا ہے اور ایکسپلسٹلی اپنے منہ سے طلاق کے لفظ نہیں نکالے تو وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس بیوی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے ایون دو کہ اس کی سپریشن ہو چکی ہے تو میں میں اس جی یہی سوال آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب طلاق دیتا ہے تو یہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہے نا اس میں لڑکی کا کوئی یہ نہیں وہ لڑکی رہنا چاہتی ہے لیکن یہ لڑکے کو غصہ آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے سائڈ سے اس کو طلاق دیتا ہے ٹھیک ہے جی۔ اور جی طلاق دیتا ہے اور لڑکی بے بس ہوتی ہے اس ٹائم ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ جی۔ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کی وہ بے بسی ہوتی لیکن وہ طلاق دے دیتا ہے اس وجہ سے اس کے سامنے یہ حلالہ کا آپشن رکھا جاتا ہے اور وہ شاید مجبور ہو کر وہ حلالہ کر لیتی ٹھیک ہے اور دوسرا ادھر یہ میرے من میں آ رہا ہے کہ یہ جو کھلا ہے یہ لڑکی خود اس لڑکے سے دور ہٹنا چاہ رہی ٹھیک ہے وہ اس کو مطلب اپنے سے دور کرنا چاہ رہی تو وہ جب پہلے ہی اس لڑکے سے دور ہونا چاہ رہی تو اس لیے اس کے سامنے یہ کھلا کا جو حلالہ کا جو آپشن ہے اس لیے رکھا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ تو پہلے ہی لات مار رہی ہے اس کو ہے نا اب پھر وہ لڑکی اسی سے کیوں کسی اور سے حلالہ کیوں کروائے گی اس آدمی کے پاس دوبارہ جانے کے لیے ایسا تو نہیں بالکل آپ اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو اٹ ساؤنڈ گڈ بالکل صحیح لگتی ہے لیکن میں تو وہ پڑھ رہا ہوں میں تو وہ دکھا رہا ہوں جو شرح میں لکھا ہوا جی، جی، آپ نے اس کو لاجیکلی اس کو لے کے آئی ہیں تو اٹ ساؤنڈ پریٹی گڈ میں نے اس اینگل سے نہیں سنا سوچا تھا ابھی تک جی۔ تو if a husband tells his wife you are divorced ان شاء اللہ سو ان کو دیکھ لیں جناب یہ انشاءاللہ دیکھنا بڑا ضروری ہے ہمیں میں تمہیں ان شاء اللہ ڈیوس دیتا ہوں then the divorce not effect Sajid مجھے سمجھا ان شاء اللہ کی اوقات یہ پڑھ کے لکھا ہوا یو آر ڈیوس ان شاء اللہ اور ان شاء اللہ ڈز ناٹ ول اور انلیس اللہ ول دین از ناٹ ان شاء اللہ کی اوقات کیا ہے میں ان شاء اللہ کو کیسے کے بالکل نہیں اس کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا پھر کلیئرلی لکھا ان طاقت انشاء اللہ لم لم تطلق تطلق جی۔ ایک انتہائی چیز ہے نان مسلموں کو کتا بنانے کے لیے اگر کسی نان مسلم کے سامنے کبھی بھی مسلم آ کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ میں تمہارا کل یہ کام کر دوں گا اب ایک سالہ ان کی طلاق نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ ورڈ کی وجہ سے باقی چیزیں چھوڑ دو وہ آپ کے ساتھ ان شاء اللہ کیسے کام کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ قسم کھاتے ہیں thank thank you you so so much much conditional expression that effect اچھا یہ بھی بڑا مزدار بات ہے اگر ایسا ہو گیا نا تو میں نے ڈیوس کی امیجن ایک بندہ اس چیز کے اوپر بھی کر سکتا ہے Chennai super kings king Chennai Chennai جیت گیا جی بہترین چنئی جیت گیا اسلام ہار گیا ہوں اسلام ہار گیا اسلام مجھے کیا پتا ہے لوگ سی ایس کے ون کی بات کریں تو میں کہا شاید چنئی جیت گیا اسلام ہار گیا گیم چل رہی ہوگی تو ہار رہا ہے ہار رہا ہے میں لائی یار میں سی ایس کے ون بڑی ہوئی ہے اس وقت پتہ نہیں ابھی بھی ریسنٹلی کوئی جیتا ہے تو میں حیران ہوا میں کہا ٹھیک ہے یار ہو گیا کوئی اسلام اسلام ہار گیا چنئی جیت گیا پتہ نہیں کیا گیم ہو رہی ہے یہاں پہ اس وقت آئی پی ایل چل رہا ہے نا لالا جی اس لیے اچھا بیگسٹر پہ کوئی مومن نہیں گیا لالا جی ابھی نہیں ہے اور میں چاہ بھی رہا ہوں کہ میں اپنا شریعہ کا پارٹ پورا کر لوں جی، مومن سے بات کریں گے آتا ہے مومن وہ بھی چنئی چی ایس کے ہی دیکھ رہے ہوں گے مومن جتنے بھی ہیں It is permissible to make the efficiency of the divorce conditional. آپ ڈیوس کو کنڈیشنل بھی بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں if the husband makes the divorce conditional on something and the event occurs then the wife is divorced کل کا سورج اگر نکل آیا تو تمہیں طلاق ہوگی تو بھائی ڈیوس ہو گئی ہے تین دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ساجد امام آپ سن رہے ہیں جی جی کل اگر بارش ہو گئی تو میں ڈیوس ہو جائے گی تو ہو گئی اگر بارش ہو گئی تو بیوی بی صحیح رات سجدے میں پڑی رہے اللہ بارش نہ کرے مجھے ڈیوس ہو جائے گی اللہ بارش نہ کرے مجھے ہو گئی بارش ڈیوس ہو گئی ختم طلاق دینا بیوی کو الگ کرنا شریک سفر کو دور کرنا اتنا آسان ہے اسلام میں اتنا آسان ہے اسلام میں بیوی ہے کیا سیکس آبجیکٹ ہم if he says if your monthly period begins you are divorced then she is divorced when her menstruation flow appears اگر اس کو خون آنا شروع اس نے کہا کہ اگر خون آنا شروع ہوا تو اطلاق ہو گئی میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میں پانچ دن ویٹ کروں خون ختم ہوا میں سیکس کروں ہو ہو گئی گئی تو خون آنا شروع ہوا ہو گئی یہ یہ ہے آپ کو بتا رہا ہوں میرج کے اوپر دو صفحے ہیں ڈیوس کے اوپر دس صفحے ہیں یہ ہے اسلام میں شادی اور عورت کا مقام ڈیوس کیسے ہو رہی ہے اگر ذرا میسچوریشن آنا شروع ہو گیا تو یہ ڈیوس ہے اور اگر اسے آ گیا تو ڈیوس ہو گئی تو روک لو پھر if the husband the house without my permission you are divorced اگر نے میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھا تو یہ طلاق ہو گئی ہے اور اس نے اگر رکھ لیا تو ہو گئی ہے چاہے گھر میں آگ لگ جائے گھر میں آگ لگ گئی وہ گھر سے باہر بھاگی کہ آگ لگ گئی ہے ڈیوس ہو گئی پٹ لو جو پٹنا لیکن دین گیوز ار پرمیشن لیکن پھر اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ ہاں تھی جانا تو چلی جا اینڈ شی ڈز اور پھر چلی جاتی ہے but then she goes out the second time پھر وہ سیکنڈ ٹائم جاتی ہے وداؤٹ دا پرمیشن تو اسے ڈیوس نہیں ہوئی کیونکہ اب وہ والی حجت ختم ہو چکی ہے if he says any time you you go out with my permission are divorced باہر نکلی میری اجازت کے بغیر تب اگر بغیر اجازت کے کبھی بھی اس نے گھر سے باہر قدم رکھا اسے طلاق ہوگی بھائی طلاق کی اوقات کیا اسلام میں کیا ہے یہ گٹا گٹی کا کھیل ہے یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے کس طرح طلاقیں ہو رہی ہیں یہاں پہ تم لوگ کہتے ہو کہ انڈیا میں ہمیں تین تلاقے بین کرنی ہے اب تین طلاقوں کو گولی مارو ہر چیز میں طلاق ہو جاتی ہے اسلام میں کون سی چیز ہے جس میں طلاق نہیں ہوتی اینجل جی آپ ایک لڑکی ہیں مجھے بتائیں ذرا اس بات پہ گھر میں آپ چولہے پہ کھانا بنا رہی ہیں آگ بھڑک جاتی ہے گھر سے باہر نکلے آپ کو ڈیوس ہو جائے گی اگر آپ کے خاون نے کہا کہ کبھی گھر سے باہر میں مرضی کے بغیر قدم نہ رکھیں کیا ہے یہ بکواس ہے کوئی اپنا جان دیکھے یا اس کا ڈر لے کر بیٹھے طلاق کا ہم تو پہلی فرصت میں نکل لے بھائی تو آپ کو ڈیوس ہو جائے گی اگر ہسبینڈ نے آپ کو کہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا بڑا ڈیوس ہو جائے گی ہاں، اور اگر میرے حساب سے تو ایسا مطلب ان کا جیسا نیم ہے اور سریا ہے تو اس حساب سے اگر پوٹی بھی لگ جائے تو کہ اگر اگر اس کا من کرے مومن کا کہ اگر تو نے پوٹی کیا تب بھی تمہیں طلاق دے دے تو آدمی پوٹی بھی نہ کرے کوئی بھی کنڈیشن لگا سکتا ہے کنڈیشنل ڈیورس ہے نا جی when a husband makes a divorce conditional on one of his own acts اپنے عمل کے اوپر بھی کنڈیشنل ڈیورس کر سکتا ہے وہ کیا but then does the act not remembering that he had made a condition or does the act because he is forced to the wife is not divorced اب اگر وہ اپنے اوپر کوئی عمل کرتا ہے کہ میں نے اگر یہ عمل کیا تو یہ ڈیوورس ہو گئی لیکن وہ اچھا۔ عمل مجبوری میں کرتا ہے تو پھر نہیں ہوئی ورنہ ہو گئی مجبوری میں کرتا پھر نہیں ہوئی اور اگر بغیر مجبوری کرتا تو ہو گئی اچھا جیسے کہ وہ مان لیجیے ہسبینڈ اگر کسی سے افیئر چلا رہا ہے اپنے مرضی سے ہے نا تو اس میں ڈیوس ہوگا وائف کا ہے نا اگر میں نے کسی اور سے افیئر چلایا تو ڈیوس ہاں، مطلب ہوگی جی افیئر مرد چلائے اور ڈیوس اس کو ہوگا ٹھیک اور اگر ہاں۔ وہ مجبوری میں مجبوری میں کیا کرے گا وہ پھر بھی تب نہیں ہوگا مجبوری بولے تو ہاں مجبوری وہ وہ کر کے آ گیا اور اس سے پوچھا جائے تو وہ بولے کہ مجھ سے غلطی ہو گیا یا پھر مجبوری میں ہو گیا تب بیچاری وہ رہ جائے ہاں، کیا یار جی بکواس اچھا۔ ایک دم یہ انڈیا میں چاہیے مسلم عورتوں کو بی بی کیا کہتی ہیں آپ یہ پاگل ہے یہاں پہ بیٹھتا ہے نا محمد صاحب کا یہ لوزک کہ وومین ہاپکل ہوتی ہے تو جتنی مومنہ ہے نا وہ ہاپکل ہی ہے اب تک ابھی دیکھ لیتے وین دا ہسبینڈ میکسنل تیسرے بندے کے اوپر تلاک ہوگی آفٹر ہی نوز اس کنڈیشن اور وہ بندہ داخل ہوتا ہے اس کنڈیشن کو جانے بغیر with remembering it or not then then if if if the the person named is is not not someone who would would mind they were divorced meaning it it it no problem for him happens he be and did because of of lack that friendship from them then the wife is divorced میں اپنی بیوی کہتا ہوں اگر ساجد اس گھر میں داخل ہوا تو تمہیں طلاق ہو گئی اور ساجد کہتا ہے میرے ٹھلے کو ٹھن میں تو جاؤں گا جاؤ اس میں بھی مطلب غلطی اس لڑکی کا نہیں ہے نا کے ہسبینڈ کا ہے اور دوسرا وہ آنے والا بندہ کا ہے اور ڈیوس ہو رہا ہے لیکن اگر بندے کو کنڈیشن کا پتا گیٹ فل دین ہی اگر ساجد کو پتا اس کا اور جھیلنا پڑے گا اس کی خرید ہے میں یہی تو بتا رہا ہوں اسلام میں شادی ایک خرید ہے اس اس نے نے اجرت دے دی ہے خرید لیا یہ اس کی خرید ہے اگر کہتا ہے تم اس دوسرے گھر میں داخل یہ ایک اور گیم ایسے چھوڑتے ہیں خلا کو میں نے ایکسپلین کر دیا پہلے میں اس کو اسکرپ فارورڈ کر رہا ہوں ڈاؤٹس کو میں نے ایکسپلین کر دیا میں اس کو اسکرپ فارورڈ کر رہا ہوں ڈیوس کو واپس لینا ڈیوس کو واپس کیسے لے سکتے ہیں یہاں پہ ساجد بھائی کی کچھ باتیں آئیں گی in the secret law Islamic شریا کے اندر it means returning of a woman who is her waiting period from an unfinalized non three fold divorce of the state of marriage آپ اپنی بیوی کو واپس لے سکتے صرف تب جب آپ نے انٹینشنلی تین ڈیوس نہیں دی انٹینشنلی ایک یا دو ڈیوس دی ہے پھر واپس لینا ہے تو کیسے لینا ہے وہ بتانے لگے when a free man pronounce divorce upon his wife once or twice ایک یا دو دفعہ اس نے صرف کہا ہے after previously having had sexual intercourse جس سے پہلے اس نے سیکچل انٹرکورس کیا تھا with her then if the divorce is not for compensation he may take back her at any time before the end of the waiting period whether she wishes to return or not چاہے وہ واپس آنا چاہے چاہے نہ آنا چاہے وہ لے سکتا ہے سو اینجل جی میں آپ کے اوپر ایگزامپل کرنے لگا ہوں سپوز جی، آپ جی۔ میری بیوی ہو میں آپ کو ایک دو طلاق دیتا ہوں آپ کے گھر میں بھیج دیتا ہوں اس کے بعد دوسری طلاق بھی بھیج دیتا ہوں اب میں تیسری نہیں بھیج رہا اور میں کہہ رہا ہوں واپس آ بھائی اب آپ آنا چاہو گی کبھی نہیں آنا چاہو گی آپ کہو گی میرے ہسبینڈ نے دو دو طلاق دی میں کیوں آنا چاہوں تو چاہے تم آنا چاہو نہ آنا چاہو تم ابھی میری بیوی ہو تمہیں واپس آنا پڑے گا اچھا، مطلب زبردستی ہے اور کیا تم میری ملکی ہے تو میں تمہیں پیسے دے کے خریدا اجرت نہیں دی شادی کرنے سے پہلے اسی لیے تو ایڈم بھائی مجھے لگتا ہے جب اسٹارٹنگ ہوتا ہے نا تو اسی لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہی مطلب یہ من میں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ بھائی بھلے ہی وہ لڑکی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے نکاح کر رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ لائف گزارنی ہے لیکن جو ہسبینڈ ہوتے وہ پہلے ہی من میں ٹھان لیتا ہے جب وہ سگنیچر کرتا ہے نا اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو مہر جب وہ لکھتا ہے کہ اتنا میں اتنا دیر ہے نا وہ لکھا جاتا ہے نا اس پہ نکاح نامہ پہ تبھی وہ من میں سوچ لیتا ہے کہ بیٹا ہم تم کو خرید رہے ہیں ٹھیک ہے تم میری وائف نہ ہو کر تم ایک پروپرٹی ہو جس کو ہم خرید رہے ہیں جب من چاہے گا تم کو بس یوز کر کے ہم پھینک سکتے ہیں اس کے من میں یہ چیز پہلے طے رہتا ہے اگر طے نہ رہے تو میرے حساب سے یہ چیز یہ رسم ہونا ہی نہیں چاہیے اگر من میں یہ چیز نہیں چل رہا ہے تو ہم اپنی پوری زندگی آپ کو سونپ رہے آپ دس ہزار روپیہ سونپ رہے اس کا کیا مطلب ہے کیا میری زندگی کی قیمت دس ہزار روپیہ ہے اس سے بھی یہ نیم کیوں ہے اسلامک شرح میں تو وہ دکھا رہا ہوں جی میں تو دکھا رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے لکھی پرس میں اف دا ہسبینڈ اور دا وائف ڈائز اگر ایک میاں بیوی مر جاتی ہے during the waiting period divorce کے ویٹنگ پیریڈ میں بفور تھری فور ڈیوس تین طلاقوں سے پہلے then the spouse inherits his or obligatory share کیونکہ ابھی طلاق پوری نہیں ہوئی لہٰذا اس کو پورا شیئر ملے گا when a divorce occurs before the husband has made love to the wife or afterward for compensation from her then he back یہ واپس لے لیتا ہوں میں اس کو واپس لیتا ہوں ڈیوس دیا تو آپ اس کو دو ڈیوس دیے یا ایک طریقے سے بٹ از سننا to have the return attested by witness لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس وقت دو تین وٹنس گواؤں کے سامنے سے واپس لیں when husband takes a wife back she returns with whatever number of time standing I divorce you دو طلاقوں کے بعد آپ نے اسے واپس لیا نا تو اب دو طلاقیں اس کے اوپر پڑ چکی ہوئی ہیں اب ایک رہ گئی ہے انلیس انلیس وہ دوبارہ شادی کرے اس سے اور دوبارہ مہر دے remaining to complete a 3-4 divorce for example he said it's twice then only has one time left سی میں نے دو طلاقوں کے بعد اپنی بیوی کو واپس لیا ہے تو اب ایک طلاق رہ گئی ہے واپس اب ایک طلاق پہ میری اس کی ختم ہو جائے گی انلیس کہ میں دوبارہ اسے شادی کروں اور تین طلاقے دوبارہ بحال کروں اینجل جی سمجھ آ رہی ہے دس از اے ریئلٹی ہاں ہاں سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی اچھا when a free man has pronounced a threefold divorce the divorced wife is unlawful for him to remarry unless she marries another husband in a valid marriage and the new husband has copulated means had sex with her which at the minimum means that the head of his erect penis enters fully her vagina اس کی ٹرانسلیشن میں نہیں کروں گا بڑا گندا شبد ہے لیکن اسلامک شرح کے اندر یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک ایریکٹ, پینس ورجائنا کے اندر کمپلیٹلی پینیٹریٹ نہیں کرتا دوسرے ہسبینڈ سے تب تک وہ واپس اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس نہیں جا سکتی جی۔ یہ حلالہ کا کانسیپٹ ہے سب کو پتا اچھا اب ایک اور کانسیپٹ ہے for swearing one's wife more than four month چار مہینے تک اس کو دور رکھنا sacred law means that the husband swears that he will not have sexual intercourse with his wife کیا ہے اس کے اندر چار مہینے تک آپ اپنی بیوی کو اپنے سے دور رکھتے کیا ہے یعنی کہ سیکس نہیں کرتے more than four no more than four months means تو لازم ہے کہ when the forced sexual intercourse for four months or less when is important اور اگر وہ امپورٹنٹ ہے تو پھر اس کے اندر نہیں ہے اس طریقے سے لیا جائے گا اچھا جی ادا کو چھوڑتے ہیں ادا میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے there is no waiting period for a woman divorced before having had sexual intercourse آپ نے شادی کی نکاح کیا گھر نہیں لے کے گئے بیوی بی کو پہلے ہی طلاق دے دی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے لیکن اگر گھر لے گئے اور سیکس کر لیا تو waiting period for a woman after intercourse intercourse کر لیا اس کے ساتھ اب ویٹنگ پیریڈ ضروری ہے ان میں سے ایک پروبیسنٹ ہے اور ایک نہیں یا دونوں پری پروبیسنٹ ہے یا دونوں نہیں یا ایک ہے اور دوسرا نہیں اسلامک شرح کے اندر سیکس کرنے کے لیے پری پروبیسنٹ ہونا ضروری نہیں ہے پانچ سال کی بچی اور بچے کا شادی کر لو پانچ سال اور پندرہ سال کے بچے کا شادی کر لو چھ سال کی لڑکی پچاس سال کے لڑکے کی شادی کر لو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اسلام پیڈوفیلیا کو الاؤ کرتا ہے اور پیڈوفیلیا کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اسلامک شرح چھ سال کی بچی کی پچیس سال کے لڑکے کے ساتھ شادی کراؤ دونوں نے سیکس کیا اگلے دن طلاق دی کوئی بات نہیں اگر انٹر کورس ہونا ضروری ہے اگر وہ اس کے ساتھ کمرے میں اکیلا بھی ہوا اور طلاق بھی دے دی لیکن اسے انٹر کورس نہیں کیا تو کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں سو انٹر کورس ہونا ضروری ہے جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کا ورجائنا کے اندر کمپلیٹلی داخل ہونا ضروری ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ اسلامیہ میں اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا گا برا برا لگے ویٹنگ پیریڈ کب ہے upon woman annulment then if she waiting period اگر وہ ختم جب وہ برتھ دے دے گی جب وہ بچہ پیدا کر دے گی اس کے بعد ڈیوس فوراً ہوگی کوئی مسئلہ نہیں the first is is that that she she she has has given given birth birth birth birth to to to all all was جتنے بھی بھی بچے اس اس اس کے پیٹ میں تھے سارا کو کو نے نے دے دی ڈیورس ہوگی اف اور مور چلڈرن اٹ نیسری دو دو یا سے زیادہ ہیں سب چاہے چاہے چاہے وہ زندہ ہو مرے ہوں کچھ swears is is beginning of the the human form whenever there a less than 6 months period between two births babies are considered twins اگر 6 مہینے سے کے درمیان میں دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہی کہلائیں گے there is no maximum number that may be borne زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی بچے پیدا کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے کے سارے اگر ایک ہی پریگنسی بھی کھلائیں گے The second condition is that if the child is from the husband when the waiting period is for, if the woman is pregnant from the committing adultery or from a marriage which is invalid, after which the husband divorces, the waiting period does not end when she gives birth, but rather she completes the waiting period of a woman who has been divorced. Like, forget that. Yaar, ye, yes, adultery mein hum dekh chuke the minimum duration of a pregnancy from which a life child six month کم سے کم پیریڈ جو ہے جو بچہ پیدا ہونے کا ہے وہ چھ مہینے کے مطابق چار سال تک عورت حاملہ رہ سکتی ہے چار سال کا حمل ایسا بھی تو تو محمد کو حلالی ثابت کرنے کے لیے چار سال کا حامل رکھنا ضروری ہے نا امام شافی کے مطابق بالکل صحیح بھائی دیکھیں میں آپ مجھے کہتے تھے کبھی بھی کہ یار ایرم تو اتنا غصے میں کیوں رہتا ہے ان کے ساتھ یار میں کیسے نہ رہوں جس بندے نے اتنا پڑھ کے انگلش اسٹریموں میں سب کچھ دکھا دیا ہو اس کو تب کیوں نہ چڑھے جب یہ مومن آ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں مجھے خود سوچ کے بتایا کیونکہ دماغی اپنگ ہوتے ہیں نا جو دفاع کرنے والے ہوتے ہیں وہ دماغی اپنگ ہوتے ہیں جس کا دماغ صحیح سلامت چل رہا ہو وہ یہ سب باتیں سن کے مومن رہ ہی نہیں سکتا ابھی جو میں نے ڈیوورس کی باقی کنڈیشن بتائی ہیں سوچ کے جو کوئی فیمل آج کے بعد اگر شریعہ مانگے میری یہ سٹریم دیکھ کے در فٹ ہے اس کے اوپر جو ابھی میں نے بتائی ہیں فیمل کی maturation have finish a part of interval between that for gather a اس کو بھی چھوڑتے ہیں ا اس کو بھی چھوڑتے ہیں کہ پریگننسی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے نا وہ ٹائم پہ لیکن یار ایک پیریڈ کافی ہوتا ہے نا یار ایک پیریڈ کافی ہوتا ہے لیکن چار سال کا حمل ہے لہٰذا پھر ایک پیریڈ سے زیادہ بھی چلتا ہے کیونکہ امام شافی اپنی کتب کے اندر رکھتے ہیں امام قرطبی بھی لکھتے ہیں کہ حمل کے دوران بھی پیریڈ آتے ہیں بھائی دبے آپ کو پتا اس بات کا نہیں یہ نہیں پتا دوران حمل بھی پیریڈ آتے ہیں چیز سائنس کبھی نہیں پتا تھی ہم کو دوران حمل بھی پیریڈ آتے ہیں سائنس <laughs> نہیں یہ بیماری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہاں، اگر حمل کے دوران مطلب پیریڈ سارے تو یہ کوئی مطلب خطرے کی گھنٹی ہے نہ کہ کوئی اچھی چیز ہے یار کیا لاجک ہے <laughs> بھائی بھائی جو خون ہوتا ہے وہ بچے کی خوراک ہوتا ہے یہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے لیکن بہرحال سائنس جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ بھاگ جاتی ہے کسی دن کروں گا میں شریعہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں the waiting period of a woman who does not maturate whether pre pubescent or post pubescent post menopause is three month اب پری پروبیسنٹ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اسے پیریڈ آئی نہیں لہٰذا تین مہینے لیکن محمد کو یہ پتا نہیں تھا کہ پری پروبیسنٹ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی لہٰذا تین مہینے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جن کو مینو پاس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ انہیں اب انہیں اب پیریڈ آنے ہی نہیں ہے ان کا بھی بچہ نہیں ہو سکتا لیکن محمد کی سائنس کو یہ پتا ہی نہیں تھا لہذا ان سب کے بھی تین مہینے If a woman normally menstruate but her periods have stopped for some reason such as breastfeeding or like or without apparent reason then she must wait until the age of menopause after which her waiting period is 3 months. Woman must wait 9 months and if neither pregnancy nor مسئلہ نہیں ہے لوجنگ یہ دیکھے the husband of a woman who bear child of the father whether it is possible give birth to a child six months plus a month after the marriage agreement اور چار سال تک اگر ایک لڑکی سے اس کا ہسبینڈ دور رہا ہے اور اسے بچا جانتی ہے تو اسی لڑکے کا ساحل صاحب فون پہ ہو گئی ہے اور وائف کو اگر بچہ ہو گیا تو وہ اسی اسی کا کا مانا جائے گا اسلامک شریعہ کے مطابق اچھا جمیل ہے مسعود صاحب کہتے صرف اپنے دیکھی فون سیکس ہے phone sex the condition husband کو ساڑھے نو سال کا کم از کم ہونا ضروری ہے کہ بچہ اس کا مانا جائے the husband is not legally the father when the child could not possibly be such as when جو لڑکا ہے وہ ساڑھے نو سال سے کم عمر کا ہے اور not his by knowing that never had intercourse with his wife at all or did but less than six months or more than four years before then he is obligated to deny the child of his public implication وہی سیم بات ہے اس کو مزید ایکسپلین کیا ہوا ہے سیم بات ہے مزید ایکسپلین کیا ہوا چارجنگ ون وائف ایڈلٹری اس کو میں نے شریعہ اسلامیہ پارٹ ٹو کے اندر ایکسپلین کر دیا ہے تو میں یہاں پہ اب اپنی آج کی باتوں کو سٹاپ کروں گا کیونکہ یہ میں نے پارٹ ٹو کے اندر ایکسپلین کر دیا تو بھائی لوگوں آج کا خلاصہ آپ کو دیتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ لوگوں کو سارا کچھ دکھایا اور آپ لوگوں کو پتا لگ گیا لیکن اب اس کا خلاصہ دے دیتے ہیں آپ کو خلاصہ کیا ہے اسلامک شرح کے مطابق قرآن کے مطابق سیاستہ کی حدیث کے مطابق بچی کی کسی بھی عمر میں شادی کی جا سکتی ہے اس کا باپ یا اس کا دادا اس کو کمپیل کر سکتا ہے زبردستی اس کی رضامندی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اگر وہ پری ہے یعنی کہ اس کو ابھی تک آنا شروع نہیں ہوئے اس کی شادی کرتا ہے اس کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے اس کو طلاق ہوتی ہے دوبارہ اس کی شادی کرتا ہے اس کو طلاق ہوتی ہے دوبارہ اس کی شادی کرتا ہے اس کو طلاق ہوتی ہے دوبارہ اس کی شادی کرتا ہے اس کو طلاق ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر اس کو پیریڈ آنا شروع ہو گئے ہیں اب تو پہلی شادی کے بعد دوسری نہیں کر سکتا شرح اسلامیہ کے بعد اگر اس کو پیریڈ آنا شروع ہو چکے ہیں اور ورجن ہے تو پہلی شادی وہ کر سکتا کمپیل کر کے اگرچہ ریکمینڈیڈ ہے اگرچہ یہ اچھا ہے کہ اس سے اجازت لی جائے لیکن ضروری نہیں ہے پہلی شادی اگر اس کی ناکام ہوتی ہے طلاق ہو جاتی ہے اب وہ ورجن نہیں رہتی اور اس کو پیریڈ آتے ہیں تو دوسری شادی میں اس کا باپ یا اس کا دادا اس کو فورس نہیں کر سکتا کمپیل نہیں کر سکتا دوسری بات طلاق دینے کے لیے مرد کا پری پری پروبیسنٹ پروبیسنٹ پروبیسنٹ ہونا ہونا ضروری ضروری نہیں ہے مرد کا عورت کا نہیں ایک مرد جو کہ ساڑھے نو سال سے بڑا ہے وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی طلاق دے سکتا ہے مرد کا پروبیسنٹ ہونا ضروری ہے عورت کا نہیں لہٰذا پانچ سال کے ساتھ سے شادی کرو سیکس کرو طلاق دے دو کوئی مسئلہ نہیں اسلامک شرح کے مطابق تیسری بات ہسبینڈ اگر آپ کو کنڈیشنل طلاق دے سکتا ہے کیسے اگر کل کا سورج نکل آیا تو تمہیں طلاق ہو گئی تو سورج اگر نکلا طلاق ہو جائے گی اگر ساجد امام تمہارے گھر میں داخل ہوا تو جائے گی اگر تم نے کبھی بھی اپنے گھر سے باہر میری مرضی کے بغیر قدم اٹھایا میری پرمیشن کے بغیر قدم ڈالا تمہیں طلاق طلاق ہوگی اور اگر گھر کو آگ لگی اور بیوی بی گھر سے باہر نکل آئی اسے طلاق ہوگی خلا خلا کا مطالبہ کیا جاتا ہے خلا کہتے ہیں پیسے واپس کرنے کو خلا کی ڈیفینیشن خلا کی ڈیفینیشن اسلامک شرح کے مطابق یہ نہیں ہے کہ عورت نے طلاق مانگی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا خلا کہتے ہیں کسی کو اس کے پیسے واپس لوٹانے کو اسلامک شرح کے مطابق میری ٹرانسلیشن نہیں ہے پلیز مجھے مت کہیں کسی کو اس کے پیسے لوٹا کر کہنا کہ مجھے ریلیز کر دو مجھے آزاد کر دو کیوں کیونکہ اسلام میں آپ اجرت دے کے ایک لڑکی کو خریدتے ہیں اس کو نکاح کہتے ہیں اس کو شادی کا کانٹریکٹ کہتے ہیں اجرت دے کے لہذا خلا کا مطلب ہے جو اجرت تمہیں دی گئی تھی وہ اجرت واپس کرو وہ پیسے واپس کرو اس کو کہتے ہیں ریلیز کرنا میجورٹی آف دا فقہ اسلامک فقہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر عورت نے خود اپنا ریلیز اگریمنٹ لیا ہے کھلا لیا ہے تو اس ٹائم پہ حلالہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ طلاق نہیں ہے وہ ریلیز آف دا کانٹریکٹ ہے طلاق ریلیز آف دا کانٹریکٹ نہیں ہوتا ریلیز آف دا کانٹریکٹ یعنی کہ خلا میں عورت نہ صرف یہ کہ جتنے پیسے اس نے مرض سے لیے ہیں وہ کسی بھی رقم پہ ایگری کر سکتی ہے خلا کی فار ایگزامپل اس نے پانچ سو روپئے میں شادی ہوئی تھی عورت کہتی ہے میں تمہیں پانچ لاکھ دوں گی مجھے ریلیز کر دو یعنی کہ مجھے خلا دے دو اور ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں میں نے ایکسپٹ کر لیا تو اب اس کو پانچ لاکھ دینے ہیں تو ہی ریلیز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی لیکن خلا اور ڈیوس دونوں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں کیسے ہو سکتی ہیں اسلامک شرح کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے خلا دے دو اور لڑکا کہتا ہے لڑکی کہتی ہے مجھے کھلا دے دو ہزار روپے کے عوض اور لڑکا کہتا ہے ہاں میں نے ہزار روپے کے عوض کو ڈیوس ہو گئی ساتھ میں بھی ہو گئی جیسے ہی اس نے ہزار روپے ادا کی اگر چونکہ ڈیوس بھی ہوئی ہے اب تو حلالہ ضروری ہے تین طلاقوں کا کانسپٹ امام شافی رحم اللہ علیہ کے مطابق ایک ہی ساتھ میں ایک ہی لیول پہ آپ تینوں کی تینوں کے بھی دے سکتے ہیں مالکی اس چیز کو نہیں مانتے جو حدیث شافی مانتے ہیں اسی حدیث کی مالکی کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا حدیث کے مطابق ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس نے تین دفعہ کہا تھا لیکن محمد کے پاس آئے تو محمد نے کہا تمہاری انٹینشن ایک کی تھی یا تین کی تھی اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی میری انٹینشن ایک کی تھی محمد نے کہا چونکہ ایک کی تھی لہذا تین طلاقیں نہیں ہوئی اسی حدیث کو شافی اور مالکی دو ڈفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں شافی کہتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بھی طلاق کہہ دینا لیکن ذہن میں یہ سوچنا کہ تین طلاقیں ہیں تو تینوں ہو گئی کیونکہ انٹینشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انمل امال نیات امال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے لہذا ایک دفعہ طلاق دے دینا لیکن انٹینشن تین کا ہونا تین پوری کر دیتا ہے مالکی اس کو ڈفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ تین طلاقیں اگرچہ اس نے ایک ہی دفعہ میں دے دی تھی لیکن محمد نے قسم کھلوائی کہ ایک طلاق سوچا تھا تم نے یا تین کا سوچا تھا اس نے کہا تھا ایک کا سوچا تھا تو لہٰذا نے کہا تھا ایک دفعہ میں تین طلاقیں نہیں ہوتی آپ کو کم از کم تین ڈفرنٹ ٹائموں میں دینی سو so, اس کے اوپر علماء اور فکہ کا اختلاف ہے تھوڑا سا لہٰذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور مسلمان تین طلاقوں کا اکٹھا بھی مانتے ہیں اور مسلمان بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ تین طلاق اکٹھی والی کو طلاق ایک ہی مانتے ہیں اسی ایک حدیث کی بیس کے اوپر دو ڈفرنٹ حدیثوں کی بیس کے اوپر نہیں دونوں اسی حدیث کو اپنی حجت بناتے ہیں اور اس حدیث کو دو ڈفرنٹ طریقوں سے انٹرپریٹ کرتے ہیں طلاق کنڈیشنل طلاق کیسے دی جا سکتی ہے تین ساتیں کیونکہ حدیث مبارکہ سات کہتا ہے سات کہتا ہے اوقات لہذا ایک آپ صبح دے سکتے ہیں ایک دوپہر دے سکتے ہیں ایک شام دے سکتے ہیں آپ تین دنوں میں بھی دے سکتے ہیں آپ تین گھنٹوں کے درمیان میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ایک ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے سات کو آپ کسی بھی طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تین اوقات تین گھنٹے تین دن تین مہینے کسی بھی طریقے سے آپ سات کو ڈیفائن کر سکتے ہیں لہذا اس میں اختلاف رہتا ہے لیکن اگر آپ نے ایکسپلسٹلی بول دیا کہ یہ والا کام اگر نے کیا تو طلاق ہوگی تو وہ تینوں اکٹھی ہو رہی ہیں وہ ایک نہیں ہو رہی وہ تھری فولڈ طلاق ہو رہی ہے تینوں ہو رہی تو کنڈیشنل طلاق میں تین چیزیں نہیں اسلامک شرح کے اندر طلاق اتنی زیادہ طریقے سے ایکسپلین کی گئی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے جبکہ شادی کو ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا اتنا میرج کو جب بھی ایکسپلین کیا گیا اسلامک شرح کے اندر ڈیوس کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا کیوں کیونکہ اسلام واحد ریلیجن جو میں نے آج تک دیکھا ہے جو کہ میرج کو کانٹریکچل لیتا ہے وہ اس کو جنموں جنموں کا ساتھ نہیں لیتا وہ اس کو ایک ایور لاسٹنگ ریلیشن شپ نہیں لیتا وہ اس کو ایک کانٹریکٹ لیتا ہے اسلام میں شادی کا بیسک پرپز سیکس ہے میری اسٹیٹمنٹ کے اوپر مجھے پتا ہے بہت سارے علما چکے ماریں گے اور بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے چینلز ہیں وہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اوپر میں چیلنج کرتا ہوں آئے مجھے بتائے کہ محمد نے اس کے علاوہ کون سی بات بتائی ہے کیونکہ دا لفظ نکاح جو وہ ڈیول پرپز لفظ ہے ڈیول لفظ صرف محمد کی وجہ سے بنا اس سے پہلے نہیں بنا تھا نکاح کا بیسک میننگ ہی سیکس ہوتا کیونکہ زوج اور اور اور زوجن زواج ازواج یہ لفظ ہمیشہ دو کے درمیان ہو سکتے ہیں کیونکہ عربک شرح کے اندر ہمیشہ ایک دو اور دو سے فار ایگزامپل کپل کپل کبھی بھی ایک نہیں ہوتا اور کپل کبھی بھی تین نہیں ہوتا وہ دو ہوتا ہے اسی طریقے سے لہذا محمد کو ایک اور لفظ چاہیے تھا کہ وہ ایک بندے اور چار بیویاں یا ایک بندے اور تین بیویاں ایک بندہ اور دو بیویوں کو ڈال سکے اسی لیے قرآن کے اندر کئی جگہ پہ نکاح جب یوز ہوا تو وہ شادی کے علاوہ آپ اس کو کنزیوم بھی نہیں کر سکتے سینٹینس اسٹرکچر کے اندر لیکن بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر آپ اس کے دونوں میننگ کو کنزیوم کر سکتے ہیں this is how the world actually evolved Islamic شرح کے اندر شرح اسلامیہ کے اندر شادی ایک ایسا ریلیشن شپ کہا جاتا ہے جس کو اگر میں پاکستانی انڈین زبان کے اندر بولوں تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایسا نازک بندھن ہے جو کچے دھاگے سے جڑا ہوا ہے یہ ایک ایسا نازک بندھن ہے جو کچے دھاگے سے گزرا ہوا ہے اور یہ چیز اسلامک شادی کے اوپر ایکسپلسٹلی امپلیمنٹ ہوتی ہے ہلکا سا دھاگا ٹوٹ جائے گا ہلکا سا کھینچو ٹوٹ جائے گا شادی کچھ نہیں ہے اسلام میں فیملس سب سے زیادہ ہمیشہ اسی بات پہ پریشان رہتی ہیں کہ کل اس کا خاون کوئی دوسری شادی نہ کر لے میں نے کرسچن لڑکیوں کو کبھی اس چیز سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے چند ایک بہت کم ہندو لڑکیوں کو میں جانتا ہوں زیادہ نہیں جانتا ان کو کبھی اس چیز سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ان کا خاون کبھی کل دوسری شادی کر لے گا جبکہ وہ ان کے ساتھ شادی میں ہوں گی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اسلامک شرح کے اندر دکھایا ہوا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے خاون کو اپنی پہلی بیوی سے پرمیشن لینے کی اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے جھوٹ بول کے بھی شادی کر سکتا ہے اب اگر ان تمام چیزوں کا آپ نچوڑ نکالے اور مورل آف دا اسٹوری دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے شادی ایک اسلامک کلٹس ریلیشن شپ ہے اسلام کے اندر اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں کسی کو کوئی بھی شک ہو نیکسٹ سیٹرڈے کو آ کے میرے سے ڈبیٹ کر سکتا ہم شریعہ کے پارٹ تھری فور کو کریں گے اور آپ کو سیکس آؤٹ آف میرج کے اوپر بتائیں گے جو کہ لیگل ہے ابھی پارٹ ٹو کے اندر سیکس آؤٹ آف میرج آپ کو انلیگل تھا آج آپ کو سیکس دکھایا ود میرج نیکسٹ اسٹریم میں آپ کو دکھائیں گے سیکس آؤٹ آف میرج جو کہ لیگل ہے اسلامک لیگل لیکن legal sex out of marriage کے لیے مجھے میرج پارٹ کو کور کرنا بہت ضروری تھا جو میں نے آج کیا تو امید ہے آپ لوگوں کو بہترین انفارمیشن ملی ہوگی ساجد امام کے جو سوال تھے مالکیوں کے حساب سے اس کو بھی میں نے کور کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کو جو بھی سوال ہوگا وہ کر سکتا ہے thank you so very much everyone Sahil بھائی ساجد بھائی اور بلکہ ایکس مسلم عبد بھائی بھی جڑے ہیں ان کو لیتے ساجد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ بفور آئی کنٹینیو نو بالکل میں تو سن رہا تھا خاموشی سے کہ شریعہ میں جس طریقے سے میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں کہیں پہ عورتوں کو حقوق نہیں دکھ رہے کہیں بھی نہیں بلکہ ایک ذلیل اور رزیل دونوں قسم کی نوسطیں بھر دی گئی ہیں اسلام میں عورتوں کے اوپر جی thank you so very much Sajid بھائی عبد بھائی آپ آئے ہیں سر سواگت ہے آپ کا سر کیا کہنا چاہتے ہیں جی بھائی شکریہ ہاں، کیسے ہیں ایڈم بھائی ساحل بھائی سر میں ٹھیک ٹھاک سر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں عبداللہ بھائی آپ کیسے ہیں بس بڑھیا اوپر والے کا تو کرم نہیں کہوں گا آپ لوگوں ہی کرم ہے ابھی تو ہاں، ایڈم بھائی ایک چیز میں ایک چیز پوچھ رہا تھا آپ سے میں کہ جیسے جو لیڈی کھلا ڈیمانڈ کرتی ہے مطلب مانگتی کھلا تو اس میں جو اجرت جو اس کے ہسبینڈ کو وہ دیتی ہے لوٹاتی ہاں، ہاں، ہاں۔ دکھایا وہ کیا کہہ رہی ہے اور خاون کتنی رقم پہ اگری کرتا ہے وہ آپ نے جیسا کہ دیکھا میں نے آپ کو دکھایا شریعہ کے مطابق اس میں ضروری نہیں ہے کہ جتنا دیا اتنا ہی اس سے زیادہ کسی بھی رقم پہ ہو سکتا ہے اس سے کم پہ بھی ہو سکتا ہے جتنے بھی ہسبینڈ مان جائے وہ بارگیننگ ہے وہ بارگیننگ ہے ہزار پہ دو ہزار پہ پانچ ہزار پہ پچاس ہزار پہ وہ بارگیننگ ہے کیونکہ دیکھیں دیکھیں نا عورت کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ وہ اسے چھوڑ دے تو اب بارگین کر رہی ہے پیسوں سے اپنی آزادی لے رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا خلا کا مطلب کیا ہے خلا کا مطلب طلاق نہیں ہے اسلامک شرح کے مطابق خلا کا مطلب ہے ریلیز کرنا بائی ٹیکنگ منی پیسے لے کے کسی کو چھوڑنا خلا کا مطلب ہی اسلامک شرح کے اندر ہی ہے میں نے نہیں مطلب بتایا اسلامک شرح نے بتایا آپ کو اسکرین پہ دکھایا تو وہ بارگین ہے کتنے پیسوں پہ تم مجھے ریلیز کرو گے طلاق نہیں ہے عورت اسلام میں طلاق نہیں دے سکتی انہوں نے بار بار یہ بات بتائی ہوئی عورت اسلام میں طلاق نہیں دے عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے خلا اب میں اگر نارمل مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے کہوں نا خلا کا مطلب ہے پیسوں سے ریلیز کرنا وہ کہیں گے نہیں تمہیں کہاں سے پڑھا تمہیں تم نے کہاں سے پڑھا بھائی اسی لیے میں اس سبجیکٹ کو بہت کم بتاتا ہوں میں صرف یہاں پہ رکھ کے چھوڑ دیتا ہوں کہ عورت صرف خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن عورت طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے مجھے چھوڑ دے کتنے پیسے میں چھوڑے گا اچھا، اس میں بھی یہ ڈیپینڈ ہسبینڈ پہ کرتا ہے کہ وہ کھلا دے رہا ہے کہ مطلب وہ عورت کھلا لے رہی ہے آپ کے پاس گاڑی ہے موٹر سائیکل کیا ہے میں کار چلاتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں اپنی گاڑی ایک لاکھ روپے میں نہیں ایک رستے اپنی گاڑی ایک لاکھ روپے میں آپ کو کہتا ہوں اپنی گاڑی مجھے پانچ لاکھ روپے میں گاڑی پانچ لاکھ کی ہے اب میں تمہیں کہتا ہوں یار مجھے ہاں۔ اپنی گاڑی دس لاکھ روپے میں دے دو گے یہ کھلا ہے یہ کھلا ہےگزیکٹلی یہی کھلا ہے کھلا جی، جی۔ یہ نہیں ہے کھلا یہ کہ تم کتنے پیسوں میں اپنی خریدی ہوئی چیز ریلیز کرو گے یہ کھلا ہے تم نے اس لڑکی کو خریدا ہے اجرت دے کے شادی میں لیے نکاح میں لیے کتنے میں اب اسے چھوڑنا چاہتے ہو یہ کھلا ہے سمجھ لگی جی جی جی اچھا میں اس بھی یہ بھی مطلب ایک جو عورت کے لیے ایک ونڈو ہے ایک چھوٹی سی ونڈو ہے ہے تھوڑا سا اس میں بھی کنڈیشنل چیز یہ ہوئی کہ ہسبینڈ چاہے تو اس کو کھلا کا نام دے سکتا ہے یا اس کو طلاق بول سکتا ہے وہ اسے ڈبل وہ اسے طلاق دے سکتا ہے کھلا کے اوپر طلاق دے سکتا ہے ٹھیک ہے اگر تم مجھے اتنے پیسے دیتے ہی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر نا اس نے کھلا پھر بھی ایکسپٹ نہیں کیا اب اس نے طلاق دی وہ کنڈیشنل طلاق میں آ جائے گا جیسا کہ میں نے اچھا، جسے کھلا مانگ رہی ہے تو ہاں کیونکہ اس نے طلاق دے دی نا اچھا اچھا اچھا جی جی جی اچھا ایک ایک چیز جو عرض کر رہا تھا میں میں کہیں پڑھا تھا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پاؤں گا میں ہندی میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہندو میرے جو ہے وہ ایک سنسکار ہے ہاں، مجھے اپنا فیملی کو کہتے جو ہمارے اندر تہذیب ہوتا ہے جو ہمارے ہاں۔ تمیز سکھایا جاتا ہے نا ماں باپ جو دیتے ہیں پرورش ویلیوز جی۔ ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا میں جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے مان لیجیے آپ کوئی لیڈی کا ریپ ہوتا ہے تو اگر ریپ ہونے کے دوران مان لیجیے وہ وٹنس پروڈیوس کرنا تو بہت مشکل کام ہوتا اگر کوئی وٹنس جو کوئی الیکٹرانک جیسے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ اس طرح کے ایویڈینس ایکسپٹ نہیں کرتے شریعہ کورٹ میں سر دیکھیں ابھی کر لیں تو پتہ نہیں لیکن ایجپٹ میں آج سے بارہ سال پہلے کا کورٹ ہے کیس ہے جس میں انہوں نے D N A evidence accept نہیں کیا تھا مطلب فزیکل وٹنس ہونا چاہیے پانچ گھنٹے کے بعد میری حالت زیادہ بہتر ہو گئی ہے صحیح صحیح صحیح اچھا، تو اس کو نیوٹرینٹس وائٹامن ڈی اور یہ ساری چیزیں ملتی ہے اس کو اس کے خون میں جاتی ہے وہ سب ہاں ہاں, ہاں۔ <laughs> ایک دونوں کی ایک چھوٹی سی رائے جاننا چاہوں گا میں کلیئر کری اس کا اسکور نائن تھا and she is willing to go to U K for higher studies تو ابھی جو ماحول وغیرہ یہ جو یو کے اندر جو ماحول وغیرہ ہے اس کو دیکھ کے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پرسنلی کیا رائے دیں گے بیٹی کو بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے <sighs> بھیجیں تو صحیح اس کا لائف بنے گا لیکن اس کو اسلام کی اصل حقیقت ضرور بتا کے بھیجیے گا یو کے میں اگر بھیجنا تو ورنہ جرمنی بھیجنا تھا بہتر ہے ابھی وہاں پہ اتنے یعنی اپنا شروع نہیں ہوا لیکن یو کے بھیجنا بھیجیں ضرور اسے کہنا یار دنیا میں کالا کتا لے آنا مسلمان اس سے عبداللہ بھائی دیکھیں اسٹڈیز بہت ضروری ہے تو کوئی بھی دوسری وجوہات جو ہے اس کی بنا پہ آپ سٹڈیز نہیں رکا سکتے بالکل صحیح مطلب آج میرے کو ہو گئی دل میں ورنہ جو کالج ہاں، ہاں۔ دیکھیے گا وہ دیکھیے گا کہ کس پاکٹ کے اندر ہے تو یہ پاکٹ دیکھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک بات میں اگر بھیجوں گا تو میں ہمیشہ یہ دیکھ کے بھیجوں گا کہ میں کس پاکٹ میں بھیج رہا ہوں یو کے میں پاکٹس ہیں اس وقت نمبر ایون نمبر ٹو اگر میں اپنی بیٹی کو یہ دکھا دوں کہ اسلام کتنا برا ہے ڈو یو تھنک کہ وہ کبھی بھی کسی مسئلے کے ہاتھ پھنسے گی تو it also depend on you کہ آپ وہ ہماری اسٹریمس کتنی دیکھتی ہے کیونکہ آبویسلی بچیوں کو پڑھنا اپنی جو اگر نائن آئلس میں لے رہی ہے اچھی پڑھائی اس نے کیا تو وہ میرے خیال میں ہماری اسٹریم اتنی نہیں دیکھتی ہوگی تو اس کو تھوڑا دکھائیں ہوئے تیار کریں مینٹلی پریپیئر کریں ریڈی کریں before you send so that she will realise کہ وہ ان کے جھانسے میں نہ آئے دیکھیں ہر وقت ہر جگہ پہ دھچکا تو ہے لیکن جتنا آپ نے اسے کلیئر کیا ہوا ہے اتنا بہتر ہے ویسے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ اس کو یو کے ہی کیوں چاہتے ہیں باقی دنیا میں اچھا، ایتھنیکل ڈیٹا ہاں۔ موجود ہے ذرا وہاں پہ دیکھ لیجئے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا سایل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا ایڈم اور عبداللہ میرانی بھائی اور جتنے لوگ سن رہے سبھی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا شاید سب کے سمجھ میں آ جائے عبداللہ بھائی ایک ہوتا جی، جی۔ ہے کہ آپ جب سسٹم لیتے ہو کمپیوٹر لیتے ہو تو آپ پہلے سے اینٹی وائرس انسٹال کر کے رکھتے ہو ٹھیک ہے اور جی، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سسٹم میں وائرس آ گیا اب آپ کوشش کر رہے ہو اینٹی وائرس لے رہے ہو اور پھر ری انسٹال کر رہے ہو فارمیٹ کر رہے ہو کون سا آپشن بیٹر ہے آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے اسٹارٹنگ سے اگر وہ antivirus install that is better exactly تو جب آپ اپنے بچوں کو پہلے ہی ساری چیزیں بتا دو گے تو وائرس کا اٹیک اگر وہ کوشش بھی کرے گا تو بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس کے جھانسے میں آ جائے بیکاز ہی اور شی آلریڈی نوز کہ کیا کیا ہونے والا ہے آگے یہ کس طریقے سے کس طریقے سے اپروچ ہوگا بجائے اس کے کہ آپ نے کوئی پریکاشن نہیں لیا آپ نے پہلے سے بتا کے نہیں رکھا آپ نے پہلے سے انفارم نہیں کیا اور اس کے بعد کوئی کوشش کرتا ہے دین دے انٹر اور اس کے بعد پھر آپ پچھتاؤ گے and then you take a step to rectify so it's always better کہ پہلے ہی آپ اینٹی وائرس انسٹال کر کے رکھے تاکہ وائرس کوئی آئے بھی تو اس کا اثر نہیں ہو آئی جی، ہوپ جی، کہ جی۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہوں جی جی بالکل بالکل صحیح بات بالکل صحیح بات this is a very important thing اور یہ چیز ہی لوگ مس کرتے ہیں جس کے وجہ سے پھر وہ بعد میں پچھتاتے بیٹھتے کہ یار کاش پہلے ہی ساری چیزیں بتا دی ہوتی ساحل بھائی بالکل آپ کی میں اس ایگزامپل سے 100% اگری کرتا ہوں ویری ویل سیٹ ساحل بھائی ایڈم بھائی میں ابھی تو جیسے میرے کو مرتد ہوا ہے کافی مطلب مہینے ہو چکے سات آٹھ مہینے ہو چکے ہیں and my doctor is well set with my ideology میری آئیڈیالوجی سے بالکل وہ ریزونیٹ کرتی ہے وہ بھی ان چیزوں کو سب کو چھوڑ چکی ہے ویسے بھی نارملی وہ اتنی کوئی فرم فالوور تو تھی نہیں but she has left everything تو میں نے جتنا ایجوکیٹڈ ایجوکیٹ کرنا تھا میری وائف نے میں نے ایون میرے پیرنٹس نے وہ بیسیکلی وہ ایجوکیشن تو دی ہے بٹ جیسے ابھی گرومنگ گیمز کا جو چل رہا ہے یہاں سر وہی کہہ رہا نا سیکولرزم میں اور سیکولرزم میں بہت چھوٹا سا فرق ہے اور بچے چھوٹے برین ہونے کی وجہ سے یہ ریسزم ہے یہ لوگوں کو یہ کرنا ہے اس ٹائپ کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں تو جتنا ان کو زیادہ علم ہوگا اتنا بہتر ہے اور میں کہوں گا یو کے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ کنٹری ہے جیسا کہ ایک اور بھائی نے بھی چیٹ میں کہا تھا یار یو ایس کیوں نہیں یو ایس ابھی تک کمپیریٹیولی کمپیریٹیولی سیف ہے لیکن کینیڈا بہت خراب ہو چکا ہوا ہے کینیڈا میں اگر بھیجنا ہے تو ٹورنٹو سائڈ پہ تو بالکل بھی نہیں سینٹرل سائڈ سینٹرل کینیڈا وغیرہ میں تو بہتر ہے ٹھیک ہے برازیل جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے آسٹریلیا کا مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی بہت خراب ہو رہی ہے بیٹی نے تین آپشن دیکھے تھے اس نے ایک تو اٹلی کا دیکھا تھا ایک جرمنی کا دیکھا تھا اور ایک یو کے کا دیکھا تھا جرمنی بھیج زیادہ بہتر ہے جی جی جی ایٹ کیا ہے بھائی اس کو تھوڑا کچھ وغیرہ کچھ کالج میں ایڈمیشن کے لیے تھوڑا ایک وغیرہ سبمٹ کرنا رہتے ہیں تو آئلس کے بعد میں وہ وغیرہ سبمٹ کر رہی ہے ایک امپیریل کالج ہے ایک لنڈن کا ایک رائل کالج ہے لنڈن کا تو میں نے بولا نا پہلے سے آپ بتا دو گے نا تو آپ کو پاگل گا ویری ڈیفیکلٹ اگر اگر ایک انسان کو پہلے ہی معلوم ہے کہ سامنے سے ایک بندہ کس طریقے سے اپروچ آپ کو کرے گا <sighs> یہ کون ہے مومن بھائی ہیں کہ نان مومن بھائی ہیں ایس کے صاحب کیا بلیو کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں یا نان مومن ہوں سر میرے پاس ابھی تک جبرائیل آیا نہیں <laughs> ایک ایسا سوال ہے بھائی <laughs> جبرائیل کو بلاتا ہوں اگر آ جائے گا تو شاید بتا دے گا ورنہ آپ خود بتا دیں میرے امال بھی پوچھ لیے جبرائیل سے کیا پتا کچھ نہ کچھ بتا دیں <laughs> چلیں سر تھینک یو آپ جبرائیل سے بات کریں پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے بائے بائے سہل بھائی سپر چیٹ لے لیں میرے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس ٹائپ کی دو نمبر باتیں کروں سہل بھائی تھوڑی ہیلپ کریں گے میری سپر چیٹس میں اچھا آپ میوٹ پہ بول رہے ہیں سہل بھائی کیونکہ لگتا ہے سپر چیٹ آپ ہی نے پک اپ کیا میں نے نہیں کیا ارے یار میں بھی مومن کی طرح پاگل ہو چکا ہوں میوٹ پہ میں پڑھ رہا ہوں سپر <laughs> چیٹ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ ایڈن ساتھ میں بولے جا رہا ہے کیا مسئلہ ہے anti tabligher imperial college is really good tell her to avoid staying in areas of east london like uh, aldgate whitechapel etc and that full line cause it's all musla area thank you yaar anti tabligher bhai for the thank information pritesh kapadia kare can lady pull all can lady put all restrictions her favor in nikanama nahi sir no impossible husband husband put کرتا ہے لیڈی کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے یا کوئی میوچل اگریمنٹ سے ہوتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کر سکتی ہرش سنہا اسٹل مومنا loves to be Islam is like in Islam is like person suffering from Stockholm syndrome بالکل صحیح ہے آپ کی بات انا اے یو گریٹ ورک اینم انسائل hope this makes a real difference in in our society God bless you thank you انا اے یو جی ارے پلیز کنٹینیو سر بڑے زمانے بعد آئے سائل چاچو جی آپ سے ایک سوال ہے اگر ایڈم ابو جی جیسا دماغ کرنا ہے تو کتنے بکروں کا دماغ کھانا پڑے گا سائل چاچو congratulation for three K subscriber thank you یار please continue sir Ashish Kumar Mishra آج دلی میں سرفراز نے دکشا کو دکشا نہیں ساکشی کو چالیس Shah Kumar thank you Roger C S K جیت گیا ففتھ آئی پی ایل کیا بات ہے کمال اس کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں <laughs> سی ایس کے کے اوپر بلیک پنک میں اکیلا سپر چیٹ نہیں کر سکتا ایگزاس ٹیم ورک ہے یہ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے بلیک پنک بھائی Manoj Agarwal good work bro keep educating the community I like um the پتا نہیں در فٹے مو ایڈ ون مور اسلامک اپنگتا اٹس سملر ٹو مانسک اپنگتا thank you so so very much Blackpink بھائی I love you love we all love so what thank you Blackpink you fight I fight we all fight کرتے رہے فائٹ منو کمو سانی thank you for becoming member Samar Kumar کہہ رہے سی ایس کے rocks thank you black pink کہہ رہے yes Adam you are right I don't know in which context he selling بس thank you so much thank you میری بھائی unknown by Kare Prophet last name was son of dog. That's why. Okay? No, it was not. Yeah, come on. Jerry Adam بھائی آپ نے چینج کیسے اور کب آیا آپ دیکھ لیجئے بہت ساری سٹریم میں ایڈم صاحب نے کہا ہے نیوٹن کا چوتھا نیم ایڈم بھائی جسے سریا چاہیے اسے پوچھ لینا کتنے فٹ چاہیے اگر کیپیسٹی سے زیادہ ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی پھٹ پھٹ جائے گا اندر سے بھائی الو دا پٹا الحمد للہ تھینک یو کرمار کرمارکر دلی مرڈر کے ساحل خان اینڈ کل year old girl name Sakshi thank you بھائی we have already discussed on that Harish Patel thank you so very much please continue sir Adam ابو جی مومن اللہ سے کم آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں ساحل چاچو جی جی جب ایڈم ابو ایک میں نہیں آتے تو ہماری پھٹ جاتی ہے کیا بات ہے ہم سل بھی رہیں گے اگلی اسٹیم میں آنے کے بعد please avoid east London Birmingham gang stag south east is the best thank you The turtle hermit. I have noticed that Muslims are very vocal while Hindus stay mum. Teach Hindus to be strong and take a stand. Help erase Gandhi and restore Maharana Pradhan. Thank you so very much. Aapki baat lekin kahi had tak sahi hai. پرچنڈ بکچود مرنے کے بعد اگر جنت میں بہتر ہور ملیں گی بھی تو اوزار یہاں قبر میں دفن ہو جائے گا تو ہور کے آگ کیسے بجائے گا مومن یہ ہم نے کئی بار کہا یار the bodies will be restore as per اسلام الو دا پٹا ممبر بنے تھینک یو للت بات کہہ رہے ارے بھائی نان مسلم لوگوں کو نان مسلم لوگ کیوں اتنا ایڈیٹیٹ کرتے ہو جب بول رکھا ہے جوائن مت کرو تو سمجھ کاہے نہیں آتا ایڈیوسی ہیو اے لمٹ آپ کی بات صحیح ہے یار ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں شرینواس وینکٹیش گوئندا کہہ رہے چنئی ایک مسلم نے ایک crore donate to Tirupati temple half مومن ہوگا وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رہے ہو آپ اسلامک شرح میں کوئی سزا نہیں ہے پاکستان میں اونر کلنگ کی سزا ہے نمیش بھٹ سو کروڑ کے سامنے اسلامک جہادی کل لیڈی تھینک یو شبم چترچنڈ شرینش گوندا کتا بھی دیکھ رہا تھا دلی کا کان ویڈیو میں سب نپوسنگ بن گئے تھے کرن منجر ورنا ورنا ایک بچی کی جان بچ جاتی اگر وہ نپوسنگ نہیں بنتے لوگ اور سب سے زیادہ غلطی انہی لوگوں کا ہے میرے حساب سے تو سب سے زیادہ ارے ایک مار رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک کے حملہ کر رہا ہے اگر سارے لوگ ایک پہ حملہ کرتے تو کیا لگتا ہے کہ وہ لڑکا مار پاتا اس کو بالکل نہیں مار اتنے لوگ دیکھ رہے زیادہ سے زیادہ اس کے پاس چھری تھا یا جو چاقو تھا تو زیادہ سے زیادہ کسی کو تھوڑا سا کٹ لگتا لیکن کسی کا جان تو نہیں جاتا اتنا میں سے ٹھیک ہے وہ چلاتا ہاتھ پیر تو ایک دو کو تھوڑا بہت لگتا لیکن جان تو نہیں جاتا نا کسی کا جس طرح میں مار رہا تھا پیچھے سے ایک وٹا مارا ہوتا نا نا اس کے کے ہاں، سر اوپر لگ پتا جاتا ایک پتھر مار دیتا ہاں ایک ساتھ سب اٹیک کرتا نا کہ پکڑو بس ایک بار جور سے کوئی خالی آواز دیتا نا وہ لڑکا وہیں سے پھر ہو جاتا وہ ٹکتا ہی نہیں اگر سارے لوگ ایک ساتھ چلات بھی دیتے تو لیکن پتہ ہاں۔ نہیں کیوں اتنے لوگ بے رحم ہو گئے سمجھ ہی نہیں آتا انسانیت ہی مر گیا سب کے اندر سے نہیں میوزک نہیں ہے indeed was too much about you thank you سرگ very well now thank you Rohan Kohli اب تک تو مجھے بھی پتا ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کوٹ کرو وکرم بھائی thank you for to contribution Denver بھائی south east area is as bad as Muslim area no difference thank you for the information Denver بھائی اینوی بھائی عمر بھائی آپ کے پاس سے ایک چھوٹے بچے کی آواز آ رہی ہے ذرا سوچیے اس بچے کی شادی اتنی چھوٹی عمر میں غلط ہے بھائی یہ ہم بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں بھائی بلیک پنگ ویلکم ایڈم خونی Monday thank you love Adam bro بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اور آئی پی ایل دیکھ دیکھ کے آتا ہوں اروڑا تیپیش بھائی تھینک یو چیزر بھائی thank you so very much جے بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی خیال تھینک یو گٹکا والا بڑے زمانے بعد آئے ہیں کہہ رہے ہیں be a master of mind not mastered by mind کیا بات ہے بہت زبردست لو اور تھروت اور ڈیر ایڈم آپ کی طبیعت اب کیسی ہے بس میں آج آپ کی طبیعت کے بارے میں جاننے آیا ہوں love you Adam thank you sir بہت بہت دھنیہ واد I am doing much better and N V صاحب کا میرے خیال سے سب سے پہلے سپر چیٹ آیا تھا سو روپے ایک سو دس روپے کا بہت بہت شکریہ این وی صاحب thank you so much everyone for all the financial support appreciate thank you so much کل ساجد میں فرائیڈے کروں گا ہاں۔, ہاں کیونکہ میں نے ابھی اسٹریم کیا ہے تو ابھی میں صبح صبح دوبارہ نہیں کروں گا نیکسٹ ویک ٹیوزڈے والی میں جڑیے گا نان مومن کی اس میں آ کے جتنے سوال ہوں گے آپ کے کر دیجیے گا آپ کو جواب دیں گے سر ٹاپک چینج کر کے اسٹریم بڑی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس وقت کریں گے کافی ہو گیا تقریباً چھ گھنٹے کی اسٹریم ہونے کو آ گئی ہے تو ہم اس کو رکھیں گے اور سر بھائی آرام بھی کرنے دو یار ایٹم کو تھوڑا آرام بھی کرنے دو ابھی ریکور ہو رہا ہے وہ پوری طریقے سے ریکور نہیں ہوا ہے ایگزیکٹلی تو ابھی آخری ایک سو پرسینٹ آ گیا what do you have say about Sneako Sneako what is Sneako Sneako کیا ہے سنیکرز ہیں کوئی نئے سنیکرز آ گئے کیا چاکلیٹ ایکلیٹ کی بات کرے گا بھائی اپنے 50 50 Britannia Marie Gold 50 50 Suresh ji very much for your nine کا پلیز کنٹینیو سر آگے چاچو یہ سچ ہے کہ آپ کی سر آپ ہی پڑھیں آپ کی فری ہوئی فٹی ہوئی دوبارہ یہ بھائی پلیز کنٹینیو سر جب لکھتے ہیں نا بالکل ایڈم کی طرح لکھتے ہیں اسپیلنگ کا خیال ایک دم ویسے ہی رکھتے جیسے ایڈم رکھتا ہے ہائی آپ کی فری ہوئی دوبارہ سل جاتی ہے جب ایڈم ابو فارتے ہیں تو سلنا مشکل ہو جاتا ہے یہ سرٹیفکیٹ مفتیان نے دیا ہے ایڈم ابو جی کو <laughs> اور ایس ایس بھائی کہہ رہے ایڈم تو لاسٹ ویک ہی آ جاتا لیکن ہاسپٹل کی بلونڈ پپو بچی نے روک رکھا تھا یہ بات آپ کی ستیہ ہے ہے بھائی <laughs> یہ بات ستیہ آپ کی Adam Sameer out of India ہے ساحل پلیز تم مت جانا اوکے ویسے بھی میرے کو جانے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے اشوین بانگا ایڈم بھائی شریعہ لاؤ کو کیسے پیسٹ اینڈ کی حال کیسے پستے اینڈ کی حال ہے پیسٹ کہاں سے آ گیا یار شریعہ لا ایک تو پہلے تو آپ نے دوبارہ سے یہ غلطی کر دی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں شریا مینس اسلامک لا تو جب آپ کہتے ہیں لا لا تو یہ پھر شریعہ لا اسلام لا لا تو لا لا لینڈ میں نہ رہے کم آؤٹ آف اٹ شریعہ اسلامیہ بنتا ہے قرآن اور حدیث اور سننا کے بیس کے اوپر اور وہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے جس بھی جگہ پہ ہونا تو آج آپ کو دکھا رہے ہیں امام شافی اور امام حنیفہ نے کیا شریعہ پریزنٹ کیا نیکسٹ ویک میں آپ کو مزید دکھائیں گے اس کے علاوہ اگر شریعہ میں کوئی خاص ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو مجھے ٹاپک کا نام ای میل کر دیجیے گا میری ای میل نیچے میں چل رہا جس کو آپ شریعہ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ انڈیا میں کچھ ہائپ کریٹ کیے ہوئے تو میں اس کو بھی ایکسپلسلی ڈیفائن کر دوں گا ورنہ میں کیرلا اسٹوری میں جو باتیں بتائی گئی ہیں میں ان کے ٹاپکس کو لے کے چل رہا ہوں اس وقت بالکل بس ہم تو یہی کہیں گے کہ اسی طریقے سے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ظاہر کرتے رہے لوگوں میں تاکہ لوگوں کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اس کو جاگروکتا پیدا ہو انلائٹمنٹ ہو سبھی کا اور سمجھنے والوں کے سمجھ آئے thank you so very much Adam thank you Sohail and thank you everyone سب لوگوں نے یہاں پہ آج ہمیں سنا جبکہ کوئی آئی پی ایل شائی پی ایل بھی چل رہا تھا so thank you so very much please stream کا لنک شیئر لائک کریں لوگوں کو لوگوں پہنچائیں اور دیکھیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے ہمیشہ ہم اسلام کی حقیقت پہ بات کریں گے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کریں گے کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی اپنا اسکالر لے کے آنا ہے ڈونٹ ٹیل می کہ میرا فلانا اسکالر ہے آپ تیاری کر لو آ جاؤ کبھی بھی آ جاؤ ڈونٹ وری ٹاپک میرا چل رہا ہوتا ہے ٹاپک سے باہر گھومنا ہے ہم آپ کے ساتھ ٹاپک سے باہر گھوم جائیں گے اگر وہ واقعی کوئی اسکالر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے take a chill pill you are always welcome have a nice time جے ہند ٹیک کیئر یشوا اکبر